اس نے خواب میں دیکھا کہ سڑک پہ ٹریفک تیز رفتاری سے گزر رہا ہے زیبرا کراسنگ عبور کرتے لوگوں کی دائیں بائیں مڑتی گردنیں ڈرائیو کرتے لوگوں کے کانوں سے لگے ہینڈس اور ان کے ہلتے لب سڑک کنارے اخبار کھولے بیٹھے معمر لوگ خواب روز روشن کی طرح واضح تھا ایسے میں وہ سڑک عبور کرتی ہے اور اندر ایک گلی کی طرف مڑ جاتی ہے پھر تین موڑ مزید مڑتی ہے گلی آگے جا کے تنگ ہونے لگتی ہے اس کی دیواریں نیلی اینٹوں کی بنی ہیں، وہ قدم بڑھاتے ہوئے اینٹوں پہ ہاتھ پھی رہی ہے کہیں ٹوٹا کانچ اس کے پوروں سے ٹکراتا ہے کہیں کوڑے دان کے کھلے دھانے کے اندر ٹوٹا ہوا گملا رکھا نظر آتا ہے اس گملے میں تین فیروزی پھول کھلے ہیں وہاں کتار میں دروازے ہیں چھوٹے چھوٹے مکانوں کے وہ حساب سے ایک کے سامنے آ رکتی ہے اور دستک دینے کو ہاتھ بڑھاتی ہے تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے وہ اندر قدم رکھتی ہے نیم تاریخ راہداری میں آگے چلتی جاتی ہے جب عقب سے مردانہ آواز آتی ہے شہزادی تاشا وہ چونک کے گھومتی ہے اور یہاں خواب ٹوٹنے سے پہلے اسے دھندلا سا ایک وجود نظر آتا ہے بھورے لمبے بالوں والا مرد جس کی دھندلی پڑتی آنکھیں نگینوں کی طرح چمک رہی ہیں چند لمحے کے لیے قدیم ملاقہ اس شام میں واپس جاتے ہیں جب مراد راجہ کے سامنے بیٹھے غلام فاتح نے وہ بے رنگ بے ذائقہ مشروب پی کے شابی کی زنجیر کو گردن میں ڈال لیا تھا دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ان کے درمیان میز کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی حائل تھی پھر فاتح نے کھنکارتے ہوئے اس خاموشی کو توڑا دروازہ کھولنے کے کتنی دیر بعد چابی ٹوٹے گی دروازہ کھلتے ہی یہ ہر گزرتے لمحے بھاری ہوتی جائے گی یہاں تک کہ تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے اور آخر کار تم اس کو گردن سے نوچ پھینکو گے قریباً کتنی دیر بعد اس نے دہرایا کتنا وقت ہوگا میرے پاس ایک پوری رات اس سے زیادہ نہیں کیوں تم اس ایک رات میں کیا کرنا چاہتے ہو مراد نے غور سے اسے دیکھا ایک رات تو بہت طویل عرصہ ہے راجا یہاں تو ایک لمحے میں دنیا بدل جاتی ہے زمانہ پلٹ جاتا ہے میں نے کہا نا تم مجھے نہیں جانتے اور کرسی دھکیل کے وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے تاثرات پتھر جیسے ہو رہے تھے اور مجھے معلوم ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں کیوں کر رہے ہو مراد راجا نے گردن اٹھا کے اس سے اسے دیکھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر جادو کا توڑ ہوتا ہے یاداشت کا کھو دینا مستقل نہیں ہوگا اس کا کوئی حل بھی ہوگا مراد راجا لمحے بھر کو گنگ رہ گیا گردن میں تھوک نکلنے سے گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی تمہاری یاداشت واپس نہیں آئے گی غلام فاتح فاتح جواباً تن سے مسکرایا غلط تالیہ کی یاداشت ٹکڑوں کی صورت میں واپس آئی تھی اسے قدیم ملاقہ میں اپنے بچپن کے کچھ حصے یاد ہیں۔ مجھے بھی قدیم ملاقہ میں گزرے یہ چار ماہ یاد آ جائیں گے مگر سوال یہ ہے کہ کیسے مراد کے ماتھے پہ بل پڑے تم سمجھتے ہو یہ آسان ہے وان فاتح نے زندگی میں آسان کام کبھی نہیں کیے کیونکہ وہ سب کر لیتے ہیں تم مجھے بتاؤ وہ کیا مشکل کام ہے جسے میں کروں تو میری یاداشت واپس آ جائے گی راجا چند لمحے لب بھینچے سے گھولتا رہا میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا تمہارے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ایک حقائق پڑھی تھی میں نے فاتح نے ہتھیلیاں میز پہ رکھی اور جھک کے اس کی آنکھوں میں جھانکا ایک لڑائی کے دوران تمہارے مد مقابل شخص کا تلوار والا ہاتھ کٹ گیا ہاتھ بھی گیا اور تلوار بھی تو تم نے اپنی تلوار پھینک دی اور اپنا ایک ہاتھ کمر کے پیچھے کر کے نہتے وہ لڑائی لڑی اور اسے مار گرایا یہ غیرت مند مردوں کا طریقہ ہوتا ہے راجا وہ مقابلہ برابری کی سطح پہ کرتے ہیں مجھے نہتا کر کے ہرانے میں کیا مزہ ہے وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا یا شاید تمہیں ڈر ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تم کچھ بھی کر لو میری بیٹی میرے پاس واپس ضرور آئے گی وہ تیزی سے بولا پھر خاموش ہو گیا تم کہہ کے تو دیکھو مراد راجا چند لمحے اس کی آنکھوں کی ہر درمی دیکھتا رہا پھر گہری سانس بھری ہم شکار باز صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ہم زمانوں کے مسافر ہیں وقت میں سفر کرتے ہیں ہر زمانے میں شکار بازوں کا کا ایک رہبر ہوتا ہے ان سربراہ تمہاری یادیں اگر کوئی لٹا سکتا ہے تو وہ وہی ہے اور وہ کون ہے وہی جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے اور وہ تمہیں کبھی تمہاری یادیں نہیں لوٹائے گا وہ ٹھنڈے سے تنفر سے بولا لیکن شاید تمہاری دنیا کا شکار باز تم پہ رحم کھا لے ہماری دنیا کا شکار باز وہ چونکا کندھے ڈھیلے پڑ گئے آہستہ سے سیدھا ہوا تو شکار باز ختم نہیں ہوں گے وہ نسل در نسل اپنے علم کو منتقل کرتے جائیں گے اور ہر زمانے میں موجود رہیں گے ہم زمانے کے مسافر ہیں ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے وہ تفاخر سے مسکرایا تمہارے پاس ایک رات ہوگی وان فاتح تمہیں اپنی دنیا کے شکار باز راہبر سے ملنا ہوگا وہ تم سے تین سوال پوچھے گا اگر تم ان کا جواب دے سکو تو تمہارے لیے امید نکل سکتی ہے کیسے سوال مراد راجا نے لباس شانوں سے جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا ہاتھ کمر پہ باندھ لیے معلوم نہیں ہر زمانے کے اصول اور سوال مختلف ہوتے ہیں وقت کا چکر مکمل ہونے پہ جب بھی چابی تحلیل ہوتی ہے وہ شکار باز راہبر کے پاس چلی جاتی ہے تالیہ جب بچپن میں تمہاری دنیا میں گئی تھی تو وقت کا چکر مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے چابی ٹوٹ گئی اور کئی برس تحلیل نہ ہوئی تم نے میری دنیا میں آتے وقت دروازہ کھول ڈالا جس سے چابی تحلیل ہوتے ہی میرے پاس تو آ گئی لیکن وہ ناکارہ ہو چکی تھی کیونکہ تم نے وقت کا چکر خراب کر دیا وہ سانس لینے کو رکا فاتح غور سے اسے دیکھ رہا تھا اب جو چابی میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تحلیل ہوتے ہی تمہارے زمانے کے شکار باز کے پاس چلی جائے گی اس چابی میں تمہاری یادیں قید ہوں گی اگر تم اس رہبر کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں چابی اس کا رستہ خود دکھا دے گی اب میں نے تمہیں سب بتا دیا ہے اب ہم اس مقابلے میں برابر ہیں اب تمہاری یاداشت واپس آئے یا نہ آئے میری بیٹی ضرور واپس آئے گی دیکھتے ہیں وہ سرد لہجے میں بولا تھا سولہ جولائی کی رات تالیا اور ایڈم کیل کے لیے نکل پڑے تو وہ پولیس اسٹیشن چلا آیا اپنا بیان ریکارڈ کروایا مگر یہاں سے وہ گھر نہیں گیا اس نے گردن میں پڑی چابی کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا مجھے اپنے وقت کی شکار باز سے ملنا ہے مجھے اس کے پاس لے چلو چابی سے سنہری سا پنکھ نکلا اور فضا میں اڑنے لگا فاتح نے گاڑی وہیں چھوڑی اور اس سنہری پنکھ کے پیچھے قدم بقدم چلنے لگا اس پنکھ کو اس کے سوا کو ہی نہیں دیکھ سکتا تھا وہ ہوا میں تیرتا پر صرف فاتح کو رستہ دکھانے کے لیے تھا کتنی ہی دیر وہ ویران سڑکوں پہ چلتا رہا چابی ہر گزرتے پل کے ساتھ بھاری ہوتی جا رہی تھی مگر وہ اس کے وزن کو برداشت کیے ہوئے تھا ملاقہ کے گنجان آباد علاقے میں وہ اس کو کھینچ لایا وہاں کے تار میں ایک منزلہ گھر بنے تھے جن کی مخروطی چھتیں تھیں اور دیواریں سرمئی نیلی اینٹوں کی بنی لگتی تھی وہ درمیانے درجے کا علاقہ تھا اور رات کے اس وقت سنسان پڑا تھا پنکھ ایک دروازے کے ڈور میٹ پہ جا گرا اور ہوا میں تحویل ہو گیا منزل آ چکی تھی وان فاتح نے ہتیلی سے دستک دی پھر گھنٹی بجائی دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کے پیچھے سے سوال کیا کون وقت کا مسافر ہوں اور اپنی یادیں واپس مانگنے آیا ہوں دوسری طرف خاموشی چھا گئی پھر آہستہ سے دروازہ کھلا وان فاتح نے چہرہ اٹھایا تو اپنے سامنے چوکھٹ پہ ایک ادھیڑ عمر آدمی کو کھڑے پایا اس نے کرتے پاجامے کے اوپر ناف کی گرد کپڑا باندھ رکھا تھا اور سر پہ جناح کیب جیسی ٹوپی تھی تھوڑی پہ ذرا ذرا سی داڑھی بھی تھی آنکھیں چندیا کے فاتح کو دیکھا اور مسکرایا خوش آمدید پھر رستہ چھوڑ دیا اس نے جوتے چوکٹ پہ اتارے اور اندر داخل ہوا وہ آدمی آگے بڑھتا گیا صاف ستھری چھوٹی سی راہداری عبور کر کے ایک دیوان خانے میں اسے لے آیا جہاں فرشی نشست بچی تھی دیوار پہ شیلف بنے تھے جن کے خانوں میں کانچ کی بہت سی بوتلیں رکھی تھی بتی اور خوشبودار موم بتیوں نے فضا کو معطر کر رکھا تھا وہ دونوں آمنے سامنے چٹائی پہ دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے تو اس آدمی نے غور سے فاتح کو دیکھا وقت کے مسافر ہو اپنی خوشی سے نہیں گیا تھا وہ سنجیدگی سے بولا غلطی سے دروازہ پار کیا تھا صبح اس چابی کے تحلیل ہوتے ہی قدیم ملاقہ میں گزرے پر بھول جاؤں گا یاد رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ نرمی سے مسکرایا میں فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہوں جو کیا ہے اس کو یاد رکھ کے اس کا سامنا کرنے والوں میں سے ہوں مجھے بتائیے میں کیا کروں جو اس جادو کا توڑ ہو سکے اور صبح میری یاداشت نہ کھوئے اس آدمی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں فاتح کی گردن میں پڑی زنجیر پہ جمی تھی یاداشت تو کھو جائے گی لیکن ایک صورت ہے اس کے واپس آنے کی بتائیے وہ تحمل سے بولا گردن میں پڑی زنجیر بھاری ہو رہی تھی اگر تم وقت کے تین سوالوں کا جواب پالو تو تمہاری یادیں وقت تمہیں خود لوٹا دے گا پوچھیے وہ تین سوال کیا ہیں شکار باز کی نظریں زنجیر سے اٹھ کے اس کے چہرے تک جا رکی تو پھر بتاؤ کوئی کام شروع کرنے کے لیے سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہیے چند ثانیہ کے لیے اس دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے دونوں نے پلک تک نہ جھپکی اور اگر میں کہوں کہ مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب معلوم ہیں تو تو میں یہ کہوں گا کہ اکثر کو ہوتے ہیں لیکن ان کا جواب دینا کافی نہیں ہے تمہیں ان کا جواب پانا پڑے گا کل جب تمہاری یاداشت کھو جائے گی تو تمہارا امتحان شروع ہوگا جس دن تم ان جوابات کا دل کے اطمینان سے اقرار کر لوگے تو وقت تمہیں تمہاری یاداشت لوٹا دے گا لیکن ایک شرط ہے کہیے وہ بد وقت بولا چابی بھاری ہو رہی شاید وہ دہکنے بھی لگی تھی لیکن اسے گردن پہ گرمائش محسوس ہو رہی تھی تم کسی سے بالواسطہ مدد نہیں مانگ سکتے تم اپنے لیے کوئی تحریر یا اشارہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے تم اس امتحان میں نقل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے تم ان سوالوں کے بارے میں کسی کو بالواسطہ کچھ نہیں بتا سکتے ورنہ تم کامیاب نہیں ہوگے تمہیں ان کا جواب فطری طریقے سے خود حاصل کرنا ہوگا اگر کوئی اپنے طور پہ میری مدد کرنا چاہے تو تم ان سوالوں کے بارے میں کسی کو بتا تو سکتے ہو لیکن ان سے مدد نہیں مانگ سکتے اس کے علاوہ جو کہو اس کے لیے تم آزاد ہو کوئی خود سے تمہاری مدد کرے وہ اس کے لیے آزاد ہے ادھیڑ عمر آدمی دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا یہ سوال تم سے کل کے بعد اگر کوئی زبانی کلامی پوچھ بھی لے تو بھی ان کا جواب دینا درکار نہیں تمہیں اپنے عمل سے ان کا جواب خود کو دینا ہوگا جس دن تمہاری زندگی میں یہ جوابات شامل ہو جائیں گے تمہاری یادیں میں تمہیں لوٹا دوں گا رات پہ گھلتی جا رہی تھی اور شکار باز کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی وہ بڑھتے ہوئے بوجھ کے ساتھ سن رہا تھا یعنی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا شہزادی تاشا کو ہرگز نہیں اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو آخری سوال کا جواب کیسے ڈھونڈ پاؤ گے آپ اس کو جانتے ہیں فاتح نے ابرو اٹھائی پرسرار آدمی مسکرایا اور شیلف کی طرف اشارہ کیا جہاں کانچ کی ننی سرائیاں رکھی تھی ان میں سے تیسرے نمبر والی میں تالیا کی یاداشتیں ہیں اس کو ایک سوال کا جواب مل گیا تھا اس لیے کچھ یادیں واپس چلی گئیں تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھری ہوئی نہیں ہے اور جو خالی سرائی ہے وہ تمہاری ہے صبح یہ بھر جائے گی فاتح نے کن پٹی کو چھوا چابی کا وزن بڑھتا جا رہا تھا اگر اسے میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے ایک بات کا علم ہونا ضروری ہے فاتح نے قریبی میز پہ دھرا قلم کاغذ اٹھایا اور صفحے پہ چند ہنسے گھس پیتے وہ میرے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے یہاں ضرور آئے گی جب وہ آئے تو اس کو یہ ہنسے دے دیجیے گا صفحہ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھایا شکار باز نے اس کاغذ کو طے کیا اور جیب میں رکھا درست وقت اور جگہ پہ میں اسے یہ پہنچا دوں گا اب تمہیں جانا چاہیے وان فاتح نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا مجھے واقعی جانا چاہیے ایک ادھوری ای میل کو مکمل کرنا ہے مجھے واپسی کا رستہ طویل تھا مگر جلدی کٹ گیا جیب میں کچھ سکے تھے جن سے اس نے رک کے ایک فون بوتھ سے عثمان کو کال کی اور رقم کے ایڈم کے اکاؤنٹ میں ڈلوانے کو کہا ساتھ ہی اپنے لیے نئے موبائل کا بندوبست کرنے کا حکم دیا واپس گھر آ کے اس نے ای میل کی آخری سطور مٹائی اور اسے دوبارہ سے لکھا پھر ایڈم کو ایک ای میل الگ سے لکھی وہ چاہتا تھا کہ تالیہ کو ان پیسوں سے ایڈم چاکلیٹس اور کوکو پھل بھیجا کرے وہ سب کچھ بھول بھی جائے تو بھی تالیہ نہ بھولے کہ وہ دونوں ابھی تک مکمل طور پر وقت کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے تھے واپس حالیہ دن میں آتے ہیں وان فاتح کے آفس کے باہر سیکرٹری کا کیبن تھا اس کے آگے چھوٹا سا لاؤنج بنا تھا لاؤنج کے صوفے پہ براجمان تالیہ اس کیبن کے ساتھ کھڑے سرگوشیوں میں بات کرتے عثمان اور عبداللہ کو صاف دیکھ سکتی تھی عثمان اب دونوں ہاتھ اٹھا کے تسلی دینے والے انداز میں کچھ سمجھا رہا تھا عبداللہ کا چہرہ بجھ گیا سر اس بات میں ہلایا شکوہ کنا انداز میں تالیہ کی طرف دیکھ کے کچھ کہہ بھی ڈالا عثمان اس کے کندھے کو تھپکتا مڑا تائی کی نوٹ درست کی اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے تالیہ کی طرف آیا چھ تالیہ خوش آمدی انداز میں کہتا اس کے قریب سوفی پہ بیٹھا وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی ناقدانہ انداز میں اسے دیکھی گئی کیا مجھے جاب دینے سے انکار کر دیا ہے فاتح صاحب نے نہیں نہیں اصل میں کوئی بھی ویکنسی خالی نہیں تھی لیکن عبداللہ کچھ دن سے چھٹی مانگ رہا تھا تو کیوں نہ کچھ دن آپ عبداللہ کی جگہ کام کر لیں تالیہ نے ٹانگ دوسری ٹانگ سے ہٹائی اور سیدھی ہوئی تاثرات بدلے باڈی وومن کی جاب بس کچھ دن کے لیے عبداللہ ابھی تو چھٹی سے واپس آیا ہے غالباً آپ اس کو چند دن کے لیے چھٹی پہ بھیج رہے ہیں کیونکہ باس کو لگتا ہے کہ چیتالیہ چند دن سے زیادہ نہیں ٹکے گی ہرگز نہیں میم عثمان شرمندہ ہوا تالیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے ہنکارا بھرا خیر آپ باس کو جا کے بتائیں کہ تالیہ مراد کو یہ جاب منظور ہے کب سے کام شروع کروں ایک دم تنزن مسکرا کے بولی عثمان کو شاید توقع نہ تھی لمحے بھر کو چپ ہو گیا پھر مسکراہٹ لبوں پہ واپس لے آیا کل سے آج آپ پورا دن خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں وہ اٹھنے لگا تو وہ بولی ویسے مجھے کیا کرنا ہوگا کیا وان فاتح کی حفاظت کرنی ہوگی وہ تو باڈی گارڈز کا کام ہے جھیم کے ہنسا یہ باڈی وومن کی جاب ہے ہر سیاستدان کے ساتھ ایک سیکریٹری اور چند گارڈز ہوتے ہی ہیں مگر ایک پرسنل ایڈ بھی ہوتا ہے جو باڈی مین کہلاتا ہے وہ بالکل بھی باڈی گارڈ جیسا نہیں ہوتا اور اس کا کام کیا ہوتا ہے وہ گردن اٹھا کے سامنے کھڑے اسمان کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی باس کے کھانے پینے اور کپڑوں کا خیال رکھنا چیزیں پکڑانا کوٹ پہ داغ لگا ہے تو اسے صاف کرنا ان کی صحت کا خیال رکھنا کام کی زیادتی باس کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے تو آپ ان کو انرجی بارس اور کافی لا کے دیتی رہیں گی وہ کار سے نکلے تو ان کے ہاتھ سے خالی کپ لے لینا وغیرہ وغیرہ پندرہویں صدی کے ملاقہ میں یہ کام غلام لوگ کیا کرتے تھے وان فاتح مجھے غلام بنانا چاہتے ہیں وہ اداسی سے مسکرائی نہیں چیتالیہ یہ جو بہت قابل بھروسہ لوگوں کو دی جاتی ہے عثمان کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور کرسی پہ خاموش بیٹھے عبداللہ کی طرف آئی میں امید کرتی ہوں آپ کو مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کی جاب لے لی وہ معذرت خوانہ انداز میں بولی تو وہ جلدی سے کھڑا ہوا ہرگز نہیں چیتالیہ مجھے شرمندہ مت کریں وہ جھیم کر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو آپ کی جاب واپس مل جائے گی آپ میری طرف سے دل برآمد کیجیے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے باس کبھی بھی مجھے یوں ضائع نہیں کریں گے میں جانتا ہوں وہ مجھے کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں گے وہ خوش دلی سے مسکرا کے بولی تو تالیہ نے بند دروازے کو دیکھا عبداللہ آواز دھیمی کی کیا آپ مجھے میری جاب ڈسکرپشن لکھ کے دے سکتے ہیں جی ڈی عبداللہ نے سوالیہ ابرو اٹھایا تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا فاتح صاحب کو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا اگر آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ میری جاب کے اندر کیا کیا شامل ہے تو میرا کام آسان ہو جائے گا آف کورس چیتالیہ میں ابھی لکھ دیتا ہوں آپ نہ کہتی تب بھی میں پورا چارٹ بنا کے جاتا تاکہ باس کو مشکل پیش نہ ہو اس نے فوراً جیب سے چھوٹی ڈائری نکالی اور قلم کھولا پھر کرسی پہ بیٹھا اور جلدی جلدی کاغذ پہ الفاظ گھسیٹنے لگا ساتھ ہی اسے سمجھاتا بھی جا رہا تھا وہ وہیں کھڑے کھڑے سنے گئی باڈی مین کو آفس تک نہ ملتا تھا صرف ایک کرسی ملتی تھی کیا پڑھ رہی ہو دوپہر میں وہ اپنے گھر کے برآمدے کے زینوں میں بیٹھی عبداللہ کے دیے کاغذات کو پڑھ رہی تھی جب داتن ساتھ آ کے بیٹھی تالیا چونکی پھر کاغذ اس کی طرف بڑھا دیے مجھے وان فاتح نے پرسنل ایڈ کی جاب دے دی ہے یہ میری جے ڈی ہے اب وہ سامنے گھاس پہ پھیلی ٹھنڈی دھوپ کو دیکھ رہی تھی داتے نے اینک ناک پہ جمائی اور کاغذات کو الٹ پلٹ کے دیکھا یہ اس کے آفس کی ادنا ترین جاب ہے جانتی ہوں جانتی ہو تو قبول کیوں کی وہ خفا ہوئی مجھے خزانے سے بہت امید تھی داتن مگر خزانہ وہاں نہیں تھا خزانہ کھو چکا ہے اپنا لوٹا ہوا مال میں واپس کر چکی ہوں چند زیورات کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے میں وان فاتح کے قریب رہنا چاہتی ہوں ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح کیا ان کو معلوم ہے کہ تم ہی حالم ہو تالیہ چونکی حالم اسے یاد نہیں مگر انہوں نے حالم کو ایک کام کہا تھا داتن تم ایک کام کرو تم ملاقہ جاؤ اور معلوم کرو کہ سولہ اور سترہ جولائی کی درمیانی شب وان فاتح کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا ان کو کچھ چوٹیں آئی ہیں اور وہ یاد نہیں کر پا رہے کہ ان کے ساتھ یہ کیسے ہوا تم خود یہ کیوں نہیں معلوم کر سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن میں جو جانتی ہوں وہ ان کی عقل سے اوپر ہے تم ایک عام انسان کے طور پہ جو بھی معلوم کرو گی وہ ان کی عقل میں آ جائے گا مگر داتن کی تسلی نہیں ہوئی تھی اگر تمہیں سب معلوم ہے تو آسان الفاظ میں بتا کیوں نہیں دیتی تالیہ اسے دیکھ کے رہ گئی وہ یقین نہیں کریں گے کوئی یقین نہیں کرے گا تو پھر میرے جانے کا فائدہ جو کام انہوں نے سونپا ہے اور جس کے پیسے وہ دیں گے اس کو ایمانداری سے کرنے کے لیے تمہیں وہاں جا کے اس رات کو ٹریس کرنا ہوگا اور اس رات کیا ہوا تھا تاطن غور سے اسے دیکھ رہی تھی اس رات کے بعد سے تم بدلی بدلی سی ہو تالیا میرے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو جانے دو لیکن ان کے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ کسی سی سی ٹی وی فوٹیج پہ نہیں ملے گا زیادہ سے زیادہ تمہیں یہی معلوم ہوگا کہ وہ ایڈم کے ساتھ سوا گیارہ بجے کے قریب گھر میں داخل ہوئے اور پھر ساڑھے گیارہ بجے ایڈم اور میرے جانے کے بعد وہ وہاں سے نہیں نکلے یہ بات ثبوتوں کے ساتھ میں ان کو سمجھا دوں گی تو وہ اس رات کا پیچھا چھوڑ دیں گے وہ داتن کے ہاتھ سے کاغذات لیتی اٹھی میں اپنی نئی جاب کی تیاری کر لوں ذرا اوہ لڑکی تم کیسے ایک سیاسی پارٹی میں کام کرو گی تم آخر اپنی اصل سے اتنا دور کیسے بھاگ سکتی ہو تالیا جو برامدے میں آگے چلتی جا رہی تھی رکی اور مسکرا کے داتن کو دیکھا داتن زینوں پہ یوں بیٹھی تھی کہ اس کی عقب سے دھوپ آ رہی تھی تالیا کی آنکھیں چندیا گئیں گئی اور اس نے ماتھے پہ ہاتھوں کا چھجا بنا لیا وہ کون ہوتا ہے جو دوسروں کے لالچ کو اس کے خلاف استعمال کر کے اسے سنہرے مستقبل کا جھانسا دے کر لوٹتا ہے اور پھر یوں آنکھیں پھیرتا ہے کہ اس کا شکار ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ شکار کو لگتا ہے یہ اس کا اپنا آئیڈیا ہی تھا کون ہوتا ہے وہ بھلا ایک ہاں اور ایک سیاست دان تھی آنکھیں چندیا کی تاریخ نظر آتی داتن کو دیکھ کے وہ کہہ رہی تھی ہر الیکشن کے بعد عوام افسوس سے ہاتھ ملتے ہیں ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا یہ تو ہمیں لوٹ کے چلے گئے مگر یہی تو سیاست دانوں کا اسکیم ہے وہ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کو ووٹ دینا عوام کا اپنا آئیڈیا تھا غلط تاطن پدو کا غلط الیکشن ایک لمبا اسکیم ہوتا ہے ایک خوبصورت کون گیم عوام ووٹ نہیں دیتی سیاستدان عوام کے خوابوں کو ان کا لالچ بنا کے استعمال کرتا ہے وہ اتنے دل فریب وعدے کرتا ہے کہ عوام مجبور ہو جاتی ہے اور رہی میں تو میں اس کے دفتر میں اس لیے کام کر سکتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسکیم کیسے کھیلے جاتے ہیں اور ان کا توڑ کیا ہوتا ہے وان فاتح کے اتنا قریب کام کرنے کے بعد یاد رکھنا کہ تمہارے لیے چیزیں پیچیدہ ہو جائیں گی تالیہ کی ہمت اب کوئی پیچیدگی نہیں توڑ سکتی پھر لبوں تک دو انگلیاں لے جا کر ان کو پھونک مار کے ہوا کے حوالے کیا اور مسکرا کے ہاتھ ہلاتی اندر چلی گئی تالیہ کو کیا ہو گیا ہے داتن بدوگا کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہ اتنی نڈر اور بے خوف تو کبھی نہیں تھی آخر اس رات کیا ہوا تھا جدید ملاقہ کے خوبصورت شہر پہ بارش ساری دوپہر دل کھول کے برسی اور پھر تھمی تو شام اترنے لگی سنباؤ کے گھر کا سہن گیلا ہو گیا اور قریب ایڈم زمین پہ بیٹھا داستانے چڑھائے اینٹوں کو جوڑ رہا تھا کانوں میں ہینڈس فری لگا رکھا تھا جی چیتالیہ صبح تک سارا سہن برابر کر دیا تھا میں نے مگر کیاری والا حصہ بارش نے پھر سے خراب کر دیا جی جی اب دوبارہ اسے جوڑ رہا ہوں وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا جینس کے گھٹنے کیچڑ آلود تھے اور داستانے گارے میں لتھڑے تھے آپ بتائیں آپ کی جاب کا پہلا دن کیسا رہا دوسری طرف سے جلا بھنا جواب موصول ہوا باڈی وومن بنا دیا مجھے اس غلام نے جس کی ایک زمانے میں میں نے بھری منڈی میں بولی لگائی تھی شہزادی تاشا نے ساتھ میں ہنس بھی کیا تھا باڈی وومن اینٹ اٹھاتے ہوئے ایڈم ہنس دیا یعنی کہ پرسنل ایڈ اوہ چیتالیہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے شہزادی کو غلام کی چاکری کرنی پڑے گی وہ ہنستا جا رہا تھا ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے اینٹ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا گارا زیادہ ڈال دیا تھا اینٹ برابر نہیں بیٹھ رہی خود جاب لیس ہو اور مجھ پہ ہنس رہے ہو ارے تمہیں تو کوئی باڈی مین تک نہ رکھی ایک میں تھی جس نے شاہی مورخ بنا دیا تھا ایڈم رکا اور دائیں ہاتھ سے داستانہ اتار کے اسے الٹ پلٹ کے دیکھا اور یہ معجزہ ہی ہے کہ آپ کی غلامی کے بعد بھی یہ ہاتھ سلامت ہے اگر ہاتھ سلامت ہے تو ایک جاب ہے تمہارے لیے حکم کیجیے شہزادی ان کو زور سے دبایا وہ اندر فٹ بیٹھی نہیں رہی تھی کچھ تھا جو غلط تھا قدیم ملاقہ میں تم شاہی مورخ تھے تمام حالات حاضرہ کو رقم کرتے تھے جانتے ہو ایسے شخص کو جدید زمانے میں کیا کہا جاتا ہے کیا چیتالیہ جنجلا کے اینٹ نکالی اور کیاری کے شگاف کو دیکھا برابر ستا میں ایک اسی اینٹ کا خانہ خالی تھا اس نے مٹھی سے مزید اینٹ نکالی رپورٹر رپورٹر ایڈم حیران ہوا ساتھ ہی مٹھیوں سے مٹی بھی نکالے جا رہا تھا ہاں ایڈم تم لکھنا چاہتے ہو نا وہ بھی سچ تو تم رپورٹنگ کی طرف چلے جاؤ اور یہ مت کہنا کہ تمہیں جاب کون دے گا میرا ایک کلائنٹ اخبار چلاتا ہے اس سے تمہارے لیے وقت لیا ہے دو دن بعد تم انٹرویو دینے پہنچ جانا آپ اور اتنی مہربان اور سنو کوئی اچھی سی تحریر لکھ لے جانا وہ تحریر تمہاری سیوی ہوگی اس کو پڑھ کے ہی وہ تمہیں نوکری دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کریں گے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہے جا رہی تھی جب ایڈم ایک دم کرا آؤچ یا اللہ ایڈم کیا ہوا جی سے اطالیہ میں انٹرویو دینے ضرور جاؤں گا اچھا میں ٹھہر کے کال کرتا ہوں اس نے فون بند کیا اور ٹارچ جلا کے مٹی پہ روشنی پھینکی ویسے تو شام کی روشنی پھیلی تھی مگر وہ کافی نہ تھی ایڈم نے چہرہ جھکایا اور تعجب سے پتیاں سکوڑ کے دیکھا اس کے ہاتھ پہ کیا چبھا تھا بلا مٹی میں تار کا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا موٹی سیاہ تار کا کٹا ہوا سرا جس سے برہنا تارے نکل رہی تھی ایڈم نے داستانے سے تار پکڑ کے کھینچی تو کسی سام کی طرح وہ باہر نکلتی آئی یہ کیا وہ اچنپے اور تعجب سے اس تار کو دیکھ رہا تھا تار کیاری میں ڈوبی ہوئی تھی وہ اسے مٹی سے کھینچ کے نکالتا کیاری کے سرے تک آیا جہاں وہ زمین کے اندر دب جاتی تھی وہ کہاں تک جاتی تھی یہ عجیب سی تار سن باؤ کے سہن میں کیوں دفن تھی ذہن کی کسی تہ خانے میں تالیہ مراد کی آواز گونجی سن باؤ کا خزانہ تین خزانوں کا گھر پہلا خزانہ وقت کا تھا جس کا کفل کھلنے سے دل خالی ہو گیا تھا دوسرا خزانہ انہوں نے مجسمے تلے اپنے ہاتھوں سے دبایا تھا جسے کھودنے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ رہ گئے ایک دفعہ مذاق مذاق میں تالیہ نے کہا تھا کہ اس گھر میں ایک تیسرا خزانہ بھی ہونا چاہیے کیا سنباؤ کے گھر میں کوئی تیسرا خزانہ بھی دبا تھا جس سے کوئی واقف نہ تھا ایڈم بن محمد یک اس استار کو دیکھ رہا تھا اس کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے تھے اس صبح اسرا بنتے محمود ناشتے کی میز کی طرف جا رہی تھی جب لاؤنج کی کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھ کے رکی وہاں سے لان اور پوچھ دکھائی دے رہا تھا وان فاتح کے گارڈز کار کے قریب مستعد کھڑے تھے صبح ہی صبح ہی حملہ پہنچ جاتا تھا رات تک اس کے ساتھ رہتا تھا اسرا کو ہر صبح عثمان دو گارڈز اور عبداللہ کو اس جگہ دیکھنے کی عادت تھی مگر آج وہاں ایک نیا چہرہ تھا تالیہ وہ کار سے ٹیک لگائے کھڑی موبائل پہ سر جھکائے ہوئی تھی جب اسرا کی حیرت بھری آواز سنائی دی چونک کے سر اٹھایا استرا نہار منہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹے کندھوں پہ شال لیے چلی آ رہی تھی صبح بخیر میں سے مسکرائی اور فون کوہنی پہ اٹھائے بڑے سے لیدر بیگ میں ڈالا اشر صاحب سے جاب کا کہا تو انہوں نے مجھے فاتح صاحب کے اسٹاف میں بطور باڈی وومن جاب دلوا دی کندھے اور چکا کے بولی اسرا نے سر سے پیر تک ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لے لیا وہ عام دنوں کے برعکس سادہ سی تیار ہوئی تھی ٹائٹس پہ لمبی بھوری فراک گردن میں پھولدار رومال بالوں کی اونچی پونی پیر میں کینوس شوز وہ واقعی ایک پرسنل ایڈ لگ رہی تھی وہ ایگزیکٹو ڈیزائنر کوٹ قیمتی لباس سب ندارت تھا ہاں انگلی کی سرخ آنسو شکل انگوٹھی اور بالوں میں لگا سنہری ہرن کے چہرے والا کلپ ویسا ہی تھا باڈی وومن اوہ اچھا اچھا اسرا سنبھل کے مسکرا دی پھر ادھر ادھر سارے عملے کو دیکھا جو فاتح کے انتظار میں کھڑے تھے مجھے نہیں معلوم تھا تم سیاسی عزائم بھی رکھتی ہو عزائم کا تو علم نہیں البتہ وہ تمام خوبیاں میرے اندر موجود ہیں جو بی این میں کام کرنے کے لیے درکار ہیں گڈ اسرا نے مسکرا کے شانے اچکا دیا البتہ ایک گہری نظر ضرور اس پہ ڈالی جو کار سے ٹیک لگائے بے نیازی سے دائیں بائیں دیکھ رہی اسرا کے جانے کے بعد گیٹ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس پسینے سے تر چہرہ لیے گہرے گہرے سانس لیتا وہ اندر آیا تو وہ فوراً سیدھی کھڑی ہوئی۔ ایک ہاتھ بیگ میں چلا گیا آپ کی post workout drink sir آگے آئی اور ادب سے بوتل نکال کے پیش کی بوتل سلور رنگ کی تھی اور عبداللہ نے سامان کے ساتھ حوالے کی تھی فاتح نے بوتل پکڑتے اسے ایک نظر دیکھا تم آ گئی تاشا بوتل منہ سے لگائی گھونٹ بھرا پھر منہ بنا کے بوتل نیچے کی لگتا ہے تم نے اپنی ساری کڑواہٹ بھی میری ڈرنک میں گھول دی ہے چوٹ بہت زور کی تھی مگر وہ ضبط کر گئی تحمل سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی یہ آپ کی فیوریٹ ڈرنک ہے سر لیکن اگر آپ نے ابھی ابھی اپنے فیوریٹس بدلنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے نیا فیوریٹ بتا دے میں کل سے وہی لے آؤں گی میری پسند نا پسند معلوم کرنا تمہاری جاب ہے تاشا بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود آگے بڑھ گیا تالیہ نے کینا توز نظروں سے اسے جاتے دیکھا ارد گرد کھڑے گارڈز اور عثمان خاموشی سے اس کی بیستی دیکھ رہے تھے بالکل نہ بولے اس نے ٹھنڈی بوتل بیگ میں ڈال دی بے حد لذیذ مشروب صرف تالیہ کے ہاتھ میں جانے سے اب اسے کڑوا محسوس ہوگا واہ توانگ کار میں وہ خاموشی سے اگلی سیٹ پہ بیٹھی تھی عثمان ڈرائیو کر رہا تھا اور فاتح پیچھے بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھا رہا دفتر سگنل پہ کار رکی تو تالیاں کھنکاری آپ کو اس سگنل سے آفس تک اخبار پڑھنے کی عادت ہے تو میں ذرا اخبار گیا ہوں جتا کے بولی تو فاتح نے محض ایسا بات میں سر ہلایا وہ گھر میں آئی اخبار کار میں نہیں لے کر جاتے تھے رستے سے عبداللہ ہمیشہ تازہ اخبار لیتا تھا وہ کار سے نکلی تو ایک دم بوندا باندھی شروع ہو گئی چھتری بیگ میں تھی اور کیل کا موسم وان فاتح کے موڈ جیسا تھا پل میں تولا پل میں ماشا اخبار کے اسٹال جانے تک بارش کی تیز بوچھاڑ برسنے لگی تالیا بھیگ گئی اخبار کو تو پلاسٹک ریپر میں ڈالا مگر خود کو کہاں ڈالتی بھاگتی بھاگتی واپس کار میں آئی اور اندر پناہ لی پھر ریپر کھول کے اخبار پیچھے باس کی طرف بڑھائی اس نے ایک نظر بھیگی ہوئی لڑکی پہ ڈالی اور اخبار پکڑ لیا پھر اینک لگائی اور چند لمحے سرسری نظروں سے خبروں کا جائزہ لیا پیشانی شکن آلود ہو گئی تم یہ اخبار خود پڑھ لو تمہاری سیاسی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا شاید کسی خبر کو دیکھ کے موڈ آف ہوا تو اینک اتاری اور ناگواری سے اخبار آگے بڑھا دی عثمان خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا جیسے تالیہ کی بیستی نمبر دو سنی ہی نہ ہو اس نے چپ چاپ اخبار پکڑ لیا اور رول کر کے بیگ میں ڈال دی تاثرات پاٹ رکھے اب میری لائی اخبار بھی کڑوی ہے کیا ہم وہ آفس کے اندر چلا گیا تو وہ باہر کرسی پہ خاموشی سے بیٹھ گئی بار بار گھڑی دیکھتی کافی کا وقت ہوا تو اٹھی اور کچن میں گئی آفس کا چھوٹا سا کچن تھا جو اسٹاف لیے تھا ایگزیکٹو کچن علیحدہ تھا ابھی اس نے کافی بنائی ہی تھی کہ ساتھ ایک لڑکی آ کے کھڑی ہوئی وہ اپنے لیے مگ نکال رہی تھی اس کو دیکھ کے تالیاں رکی ماتھے پہ کٹے ہوئے بھورے بالوں والی یہ وہی لڑکی تھی جسے خواب میں وہ ٹرمینیشن لیٹر دے رہی تھی قدیم ملاقہ کی سونے کی قید میں ایک وہ خواب تھا جو امید دلاتا تھا کہ کبھی وہ واپس جائیں گے کون تھی یہ لڑکی تم فاتح صاحب کی سافر ہو اس نے اپنی چائے بناتے ہوئے ایک سرسری نظر تالیا پہ ڈالی تالیا نے سر ہلا دیا جی کافی میکر استعمال کے بعد صاف کر دینا اور فلٹر پیپر نکال کے پھینک دینا یاد سے نخرے سے یاد کرایا تو تالیہ نے بس ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی یہ نہیں جانتی کہ ایک دن میں اس کو ٹرمینیٹ کروں گی مگر ایک باڈی وومن کسی کو ٹرمینیٹ کیسے کر سکتی ہے کافی لے کر وہ اندر آئی تو وہ فائلز میں الجھا بیٹھا تھا تالیا نے مگ رکھا تو آدتن بولا تھینکس اب پھر رکا نظر اٹھا کے اسے دیکھا تاثرات اسپارٹ ہو گئے خاموشی سے مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرا وہ جان بوجھ کے رک کے اس کے تاثرات دیکھنے لگی خود بنائی ہے گھون بھر کے پوچھا جی سر بہت بد مزہ ہے آئندہ مت بنانا نیچے مال سے لے آنا اسے گرا دو ناگواری سے کہتے مقبرے دھکیلا اور لیپ ٹاپ سامنے کر لیا ماتھے پہ شکنے اور آنکھوں میں برہمی تھی ملاقہ کی شہزادی کے لیے صبر کے گھون بھرنا بہت مشکل ہو گیا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے وہ چاہتا ہے وہ خود جاب چھوڑ کے چلی جائے نیچے مال سے لے آتی ہوں سر ابھی پارلیمنٹ کے لیے نکلیں گے تب لے آنا وہ کی بورڈ پہ ٹائپ کر رہا تھا بے نیازی سی بے نیازی تھی وہ اتنا مصروف تھا کہ اس کے پاس تالیا کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں تھا وہ چپ چاپ پلٹ گئی فاتح کار میں بیٹھ چکا تھا جب وہ کافی کے دو گلاس اٹھائے بیگ سنبھالتی کار تک آئی عبداللہ نے بتایا تھا کہ وہ پارلیمنٹ والے دن رستے میں دو مگ کافی پیتا ہے اس نے ایک مگ پکڑ لیا اور دوسرا ان کی طرف بڑھا دیا پھر آگے بڑھ گئی دھڑکتے دل کے ساتھ بہت بھی شیشے میں اس کا عکس فاتح نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مگ لبوں سے لگایا دو گھون بھرے پھر سڑک کنارے بھاگتی عمارتوں کو دیکھ کے کہنے لگا تم نے راپا چینی کی بیٹی والی کہانی پڑھی ہے تاشا نہیں سر وہ سانس روکے اس کے تاثرات پڑ رہی دل برا ہونے لگا راپا چینی نے اپنے گھر میں زہریلے پھولوں کا باغ لگایا اور بچپن سے اپنی بیٹی کو زہریلے پھولوں کا رس پلانے لگا تھوڑا تھوڑا زہر اس کے اندر اترا تو وہ مری نہیں بلکہ زہر سے امیون ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ خود ایک زہریلا پھول بن گئی وہ لڑکی جس پھول کو چھوتی وہ اس کے ہاتھ میں مرجھا جاتا جس شخص کو چھوتی اسے اپنے لمس کے زہر سے مار دیتی میں ابھی تک سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں اتنی کڑواہٹ بھر جائے کہ وہ جس کو چھوئے سر جھٹک کے عثمان کو پکارا پلیز اس کافی کو اس پھول بیچنے والے کو دیا شاید اس کو یہ اتنی بدمزہ نہ لگے عثمان نے کار روکی خاموشی سے دونوں کپ لیا اور باہر نکل کے ایک پھولوں کے اسٹال تک چلا گیا وہ چپ چاپ بیٹھی لپ کاٹتی رہی وہ جواب نہیں دے گی یہ طے تھا وہ یہی چاہتا تھا نا کہ وہ جواب میں پھٹ پڑے اور وہ اسے نکال دے نہیں وہ چپ رہے گی وہ اسے خود کو فائر کرنے کی معقول وجہ نہیں دے گی تالیہ مراد اگر کڑوی تھی تو وان فاتح کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا کیونکہ یہ اس کی اپنی خواہش تھی کہ تالیہ اس کے ساتھ رہے وہ صرف اپنا وعدہ نبھا رہی تھی ملاقہ میں آج متلا صاف تھا سن باؤ کا گھر خاموشی سے کھڑا اپنے ساتھ بنے بازار کو دیکھ رہا تھا وہاں قطار میں شاپس اور ریسٹورانٹس بنے تھے باہر کرسیاں میزیں ڈالے بیٹھے لوگ کھانے پینے اور خوش کپیوں میں مصروف ایسے میں ایک ریسٹوران جو سن باؤ کے گھر کے اینڈ سامنے تھا اس کے کاؤنٹر کے ساتھ رکھے اسٹول پہ داتن بیٹھی تھی کاؤنٹر پہ ٹشو کا ڈبا رکھا تھا جس سے ٹشو نکال نکال کے وہ آنکھیں پونچھ رہی تھی اور ساتھ کھڑی محمد سیلز وومن ہمدردی بھرے تاثرات سے اس کی کتھا سن رہی تھی نہ وہ پیسے بھیجتا ہے نہ ملنے آتا ہے اتنے بڑی آدمی کی نوکری نے میرا بیٹا مجھ سے چھین گیا ہے موٹے موٹے آنسو صاف کرتی وہ گیلی آواز میں بتا رہی سر پہ اسکارف لپیٹے داتن پدو کا ایک دکھیاری عورت لگتی تھی جس کے غم دوسری عورتوں جیسے تھے سیلز وومن نے تعصب سے سر ہلایا یا اللہ آج کل کی اولاد پھر جیسے رائے دینے لگی تم اس کے باس سے کیوں بات نہیں کرتی اس کا باس ہوں وہ وان فاتح ممبر پارلیمنٹ کا سالہ ہے اشر محمود اس سے کیا بات کروں میرے جیسوں کو تو وہ اندر گھسنے ہی نہ دے وان فاتح کا سالہ سیلز وومن نے چونک کے سڑک کی طرف دیکھا جس کی دوسری طرف سنباؤ کی حویلی تھی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں زہری سے کہتی ہوں وہ وان فاتح سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تمہیں معلوم ہے رازداری سے کاؤنٹر پہ جھکی یہ سامنے والی سرخ حویلی وان فاتح کی ہے روتی ہوئی داتن نے سر اٹھا کے بے یقینی سے اسے دیکھا پھر منہ بنایا ادھر ملاقہ میں اس کی حویلی کہاں سے آ گئی یقین کرو میں سچ بول رہی ہوں خیر ہو بھی سکتی ہے مگر اس جیسے بڑے لوگ یہاں نہیں آتے وہ تو اپنے محلوں سے ہی نہیں نکلتے آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے بلنے لگے اور ان کے محلات کی حفاظت میرے بیٹے جیسے لوگ کرتے ہیں نہیں نہیں وہ آتا ہے رک کے دکان والوں کی خیریت بھی پوچھتا ہے مہینے دو مہینے بعد ایک دن کے لیے آ جاتا ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی وہ آیا تھا بتانے والی عورت تھی اور وہ شروع ہو چکی تھی تھوڑی دیر بعد داتن سڑک کنارے چلتی فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی تھوڑا بہت علم ہوا ہے کہ اس رات بان فاتح نے کیا کیا تھا مجھے معلوم ہے داتن تالیا اس وقت پارلیمنٹ کی گیلری میں بیٹھی تھی اور فون کان سے لگائے روکھے سے انداز میں کہہ رہی تھی نیچے سیشن جاری تھا ڈیسک سجے تھے اور اشر اور وان فاتح بیٹھے دکھائی دے رہے تھے جو خاموشی سے ایک ساتھی کی تقریر سن رہے تھے میں نے ارد گرد کے لوگوں کو کریدا ہے ایک نے تو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھا دی ہے اور اس میں تم نے مجھے اندر داخل ہوتے دیکھا ہوگا ہاں اور بعد میں ایڈم آتا ہے فاتح کو لے کر پھر پولیس والے آتے ہیں اور کچھ دیر بعد تم اور ایڈم باہر نکلتے ہو مگر تمہارے لباس مختلف ہیں اور پھر وان فاتح سو جاتا ہے اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو گزشتہ رات بھول چکی تھی تالیا بیزاری سے دہرا رہی تھی وہ لمبی کتھا سننے کے موڈ میں نہیں تھی اب تفتیش ایمانداری سے مکمل ہو گئی ہے داتن تم واپس جاؤ اور سی سی ٹی وی فوٹیج مجھے بھیج دو میں فاتح کو دکھا دوں گی وان فاتح سوتا نہیں ہے وہ تمہارے جانے کے بعد گھر سے نکل گیا تھا اور صبح فجر سے پہلے واپس آیا تھا تالیہ مراد تیزی سے سیدھی ہوئی نظر نیچے بیٹھے فاتح پہ جم گئی جو یہاں سے بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا وہ گھر سے باہر گئے تھے مگر کہاں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب آرام کرنے لگے ہیں اعتراف والوں نے اڑتے اڑتے سنا ہے کہ اس رات وان فاتح کے ساتھ کوئی چوری چکاری کی واردات ہوئی تھی اور وہ پولیس اسٹیشن گیا تھا یہ چھوٹا علاقہ ہے اور فاتح مشہور آدمی ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی ایک دم سے معاملہ دلچسپ ہو گیا تھا وہ بالکل الرٹ ہو گئی داتن تم معلوم کرنے کی کوشش کرو کیا وہ ساری رات تھانے میں رہا یا کہیں اور بھی گیا میں یہی کرنے آئی ہوں ملاقہ لیکن وعدہ کرو واپسی پہ تم مجھے سب سچ سچ بتاؤ گے تالیہ نے جواب دیے بغیر فون بند کر دیا پھر اپنا دوسرا موبائل نکالا اور فاتح کو پیغام لکھا اس رات آپ کے ساتھ چوری کا واقعہ ہوا تھا اور آپ پولیس اسٹیشن گئے تھے کیا ایسا کچھ یاد ہے آپ کو نیچے اپنی نشستوں پہ بیٹھے افراد سے بور ہو کے ایک قانون ساز کی تقریر سن رہے تھے ایسے میں وان فاتح جو ٹیک لگائے گال تلے انگلی جمائے بیٹھا تھا فون کی ترتراہٹ پہ چونکا حالم اس کے ان چند کانٹیکٹس میں تھا جن کے لیے اس نے الگ رنگ ٹون لگا رکھی تھی وہاں موبائل کا استعمال پروٹوکول کے خلاف تھا مگر وہ پرواہ نہیں کیا کرتا تھا اطمینان سے فون نکالا اور اسکرین کو چھوا پھر جواب لکھنے لگا ہاں جب میں صبح اٹھا تو میرے دوست کمشنر نے مجھے رات میرے بیان کی ویڈیو بھیجی تھی آپ نے مجھے ویڈیو کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا کیونکہ تفتیش تمہارا کام تھا میرا نہیں وہاں بے نیازی کا وہی عالم اوکے مجھے ویڈیو بھیجیں مجھے وہ دیکھنی ہے ابھی وہ ماتھے پہ بل لیے ٹائپ کر رہی تھی تو وان فاتح اس رات فوراً سے سویا نہیں تھا بلکہ وہ کچھ کرتا رہا تھا مگر کیا فاتح نے اس کے بتائے ای میل ایڈریس پہ فوراً سے کمشنر کی ای میل فارورڈ کر دی تالیہ نے ہینڈس بھی کانوں سے لگایا اور گیلری سے باہر نکل آئی باہر ایک خاموش راہداری میں کھڑے اس نے وہ ویڈیو دیکھی یوں لگتا تھا وہ ویڈیو اس نے خود کو لگی چوٹوں سے مطمئن کرنے کے لیے بنوائی تھی تاکہ جب وہ صبح اٹھے تو اسے رات کے واقعات پہ شک نہ ہو مگر ایسا نہیں ہوا تھا اسے شک پڑ گیا تھا اور اس نے حالم کو ہائر کر لیا تھا البتہ ایک خیال تالیہ کا دل برا کرنے کے لیے کافی تھا اس نے اتنی محنت سے ویڈیو بنوائی تاکہ جو فاتح صبح جاگے اسے بھولے سے بھی ماضی کی کرید نہ ہو وہ تالیہ کو اپنے لاشعور سے بھی نکال پھینکنا چاہتا تھا واہ صاحب واہ اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور کانوں سے ہینڈسی کھینچ ڈالی سامنے لفٹ کے دروازے کھلے اور فاتح عثمان کے ہمراہ آتا دکھائی دیا ایک تھکا دینے والے سیشن کے بعد وہ یقیناً تھک چکا تھا آپ کا انرجی بار سر ایک انرجی بار اپنی سیاہ زمبیل سے نکال کے اس کی طرف بڑھایا فاتح نے بار تھاما اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا اور پھر ایک خاموش نظر تالیا پہ ڈالی اور بولا مجھے انرجی کی ضرورت نہیں ہے میں بالکل فریش ہوں بیزاری سے کونے میں رکھے ڈسٹ بن میں باہر اچھال دیا اور راہداری کی طرف مڑ گیا تالیا کی گال دہکنے لگے اندر موجود شہزادی نے کہا لانت بھیجو اس نوکری پہ اور ابھی استعفی اس مغرور آدمی کے منہ پہ دے مارو مگر پھر اس نے کڑوے گھون بھر لیا اگر اس کے ہاتھ لگانے سے ہر چیز فاتح کے لیے زہریلی ہو جاتی تھی تو راپا چینی کی بیٹی کی طرح اس سیاست دان کو بھی اس زہر سے امیون ہونا پڑے گا اس نے زور سے پیر پٹکا اور پیچھے ہو لی اس صبح ابھی آفس میں معمولات کا آغاز ہی ہوا تھا کہ لفٹ کے دروازے کھلے اور اسرا بنتے محمود اترتی دکھائی دی راہداریوں میں فائلیں اٹھاتے آتے جاتے لوگوں نے مڑ مڑ کے اسے دیکھا مگر وہ اس پار تاثرات چہرے پہ سجائے سیدھ میں آگے بڑھتی گئی ہمیشہ کی طرح مغرور اور طرح دار دکھائی دیتی تھی رستے میں عثمان نے اسے فوراً دیکھا تو سامنے آیا مسز اسرا خوش آمدید فاتح صاحب کانفرنس روم میں ایک دوست کے ساتھ ہیں اور میں اس سے ملنے نہیں آئی بے رخی سے کہہ کے آگے بڑھ گئی عثمان گہری سانس لے کر رہ گیا اشر اپنے بی این کے چھوٹے سے آفس میں موجود تھا اور میز کے پیچھے کھڑے کھڑے کاغذات پہ سائن کر رہا تھا گویا بیٹھنے کا وقت بھی نہ ہو جب دروازہ کھلا اور اسرا اندر داخل ہوئی اشر نے محض نظر اٹھا کے دیکھا پھر واپس کاغذوں کی طرف جھک گیا جبڑے کی رگیں البتہ بھنج گئی تھی رملی نے کہا کہ تم آج آفس میں ملو گے شکر ہے یہاں مل گئے ورنہ تم سے ملاقات کے لیے تو لگتا ہے اب وقت لینا پڑے گا مبالغہ رائی سے کام مت لو کاکا کوئی کام ہے تو بتاؤ وہ خشک انداز میں کہتا جھک کے کھٹا کھٹ دستخط کر رہا تھا اسرا نے اس پہ نظریں جما دی تم نے معلوم کیا کہ گھائل غزال کا خریدار کون تھا اور اس کو کس نے بیچا تھا کاکا تم کیوں بھول جاتی ہو کہ میرے پاس الیکشن کے علاوہ کسی چیز کا وقت نہیں ہے اور تم کیوں بھول جاتے ہو کہ کسی نے تمہاری بہن کی گیلری میں ایک جعلی عرب شہزادے کو بھیجا تھا وہ گیلری جو تم نے میرا حق مار کے لی تھی اشر نے جھکے جھکے آنکھیں اٹھا کے کارڈ دار انداز میں سے دیکھا تو وہ کچھ بول نہ سکی پھر اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی آگے کو جھکی اور غرائی مجھے اس وقت اس گیلری کی ضرورت تھی تم اپنی بہن کے لیے اتنا بڑا بوکس پال کے بیٹھے ہو اور مجھے اس وقت تمہاری غیر مشروط سپورٹ چاہیے کاکا لیکن تم اپنے شور کو روک نہیں سکی اس نے زور سے فائل بند کی اور سیدھا ہوا چہرہ سرخ پڑنے لگا اف ایش وہ برسوں سے اس کرسی کی تیاری کر رہا ہے میری امید تو دکانیں جلنے اور شیئرز ڈوبنے سے ختم ہو گئی تھی مگر وہ تو ابھی تک وہی ہے نا کسی آدمی کے خواب اس سے چوری کیسے کیے جا سکتے ہیں تم مجھے سکھا دیتے تو وہ بھی کر لیتی اس سے زیادہ کیا کروں میں تمہارے لیے میرے لیے مائی فٹ وہ غیر آیا میرے لیے کچھ نہیں کیا تم نے کاکا سب کچھ اپنے لیے کیا ہے اپنے خاندان کو الیکشن کی آلودگی سے دور رکھنے کے لیے اپنے ذہنی سکون کے لیے ہاں کیا ہے میں نے سب اپنے لیے تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے جب سے الیکشن لڑنے کا اس نے فیصلہ کیا ہے تم نے مجھ سے اپنا رویہ کیوں بدل لیا ہے میں تمہاری وہی بہن ہوں جس نے اتنے سال تمہارا خیال رکھا مگر میں تمہارا وہ بھائی نہیں رہا تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کو روک لو گی اور میں اتنے عرصہ تمہارے وعدے کے بھروسے پہ تیاری کرتا رہا میرے بس میں کیا ہے وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی تم آبنگ سے کہو اگر اس نے الیکشن لڑا تو اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی اسے تمہیں اور چیئرمین شپ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا اسرا چند ثانیہ اسے دیکھتی رہی پھر ٹشو پیپر کے باکس سے ٹشو کھینچا اسے موڑ کی نوک بنائی اور آنکھوں کے کنارے اس نوک سے صاف کیے پھر چبا چبا کے کہنے لگی ابھی میں اتنی بے وقوف نہیں ہوئی کہ تمہاری ہر بات کی اندھی تکلیف کرنا شروع کر دوں اپنے مشورے اپنے پاس رکھ اور مجھے اس پینٹنگ کا خریدار ڈھونڈ کے دو دو دن میں رزلٹ میری ٹیبل پہ ہونا چاہیے اشر محمود ورنہ یہ یاد رکھنا اگر میں بابا کی جائیداد میں سے اپنے حصے کے لیے کورٹ تک گئی تو چند ہفتوں میں بٹوارا ہو جائے گا اور تمہاری سب سے قیمتی ملکیت بابا کا قلعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور تم اس دن کو یاد کر کے پچھتاؤ گے کہ کاش تم نے دو دن میں مجھے ریزلٹ دے دیا ہوتا مت بھولنا کہ میں تمہاری بڑی بہن تم سے پہلے دنیا میں آئی تھی تم سے زیادہ چال بازی آتی ہے مجھے سرخ آنکھوں سے اسے گھرتی مڑی اور تن پن کرتی باہر نکل گئی اشر جواباً کچھ نہ بولا بس چپ چاپ اسے جاتے دیکھتا رہا اسرا باہر آ کے سیدھی ریسٹ روم کی طرف آ گئی وہاں ایک ہال میں لمبا سا شیشہ لگا تھا ایک سنگھ کے سامنے کھڑی ہوئی اور نل تلے ہاتھوں کا پیالہ رکھا پانی ہتھیلیوں میں بھرنے لگا تو اس نے منہ پہ چھینٹا مارا کیا آپ خوش ہیں مسرا منہ پہ پانی پڑنے کی وجہ سے بسارت دھندلی ہو گئی تھی چونک کے چہرہ اٹھایا تو دھندلا گیلا سا منظر نظر آیا تالیا اس کے قریب سنک سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی تھی سوری اسرا نے پیپر ٹاول سے چہرہ تھپ تھپایا وہ سر پہ ترچی سفید ہے جمائے آج نیلا پھولدار فراک پہنے ہوئی تھی اور آنکھوں میں ڈھیر ساری سادگی لیے اسرا کو دیکھ رہی تھی آپ خوش ہیں مسز اسرا اور مطمئن بھی باہر سے آتا فاتح اس آواز پہ دروازے کی دوسری طرف سے گئے عثمان نے سرگوشی کی تھی کہ جذباتی انداز میں اس نے اسرا کو اشر کے آفس سے نکلتا دیکھا ہے تو وہ فوراً اس طرف آیا مگر چونکہ یہ لیڈیز ریسٹ روم تھا اسے باہر ہی رکنا پڑا خوش مطمئن اسر آئینے میں خود کو دیکھتے ٹشو سے آنکھ کے کنارے پوچھنے لگی آپ نے اس روز مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا میرے سیاسی عزائم بھی ہیں ایک زمانے میں میرے سیاسی عزائم نہیں تھے میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی گو کہ میری زندگی قابل رشک نہیں تھی وہ اطمینان سے ٹیک لگائے کھڑی کھہ رہی تھی اسرا خاموشی سے اپنا میک اپ صاف کرتی رہی مگر پھر میں نے اپنے بابا کو دیکھا وہ بہت دانہ دان تھے ایک دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے مگر وہ خوش اور مطمئن نہ تھے ان کے اندر بہت آگ تھی حوث ایمبیشن طاقت کی خواہش اور تھے میں نے جانا کہ خوش اور مطمئن لوگ دنیا پہ حکمرانی نہیں کر سکتے کسی ملک کو صرف وہی چلا سکتا ہے جو نہ اپنی زندگی سے خوش ہو نہ اپنے معاشرے سے مطمئن جس کے پاس ٹوٹا ہوا دل ہو وہی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے اور ان کے دلوں پہ حکمرانی کرنے لگتا ہے وہ بولے جا رہی تھی اور اس اپنے عکس کو دیکھتی آنکھیں صاف کر رہی تھی مگر جب کسی کی مشکلیں دور ہو جائیں اور اس سے بے پناہ خوشیاں مل جائیں تو وہ فیز اس شخص کو پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتا بڑے مقاصد کے لیے جینے والے بڑی بڑی تحریکیں چلانے والے ان سب کے دلوں کا ٹوٹا ہوا ہونا ضروری میں اب خوش نہیں ہوں دکھی ہوں مطمئن بھی نہیں ہوں محرومی کا شکار ہوں پانے کے بعد چھن لیے جانے کی محرومی اس لیے اب میں اس تحریک کا حصہ بننا چاہتی ہوں اس آفس میں کام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں کیا آپ ہیں کمرے میں لگے اندھیرے آئینے کو ہر کونے میں ان دونوں کا عکس دکھا رہے تھے ہیٹ والی لڑکی سنگھ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اسرا ابھی تک آئینے میں دیکھتی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی اس سیاست نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی مجھے خوشی اور اطمینان کا کرنا بھی کیا ہے زہر خند لہجے میں بولی اور مڑ گئی باہر کھڑا وان فاتح آہستہ سے پلٹ گیا اسرا کو اس کی ضرورت نہیں تھی وہ جان گیا تھا کچھ دیر بعد وہ کام سے اس کے آفس میں آئی تو دیکھا وہ لیپ ٹاپ میں کچھ ٹائپ کر رہا ہے اور اس کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے فاتح نے آج بھی اس کی لائی کافی کو نہیں چھوا تھا اس کے دل کو دھکا سا لگا مگر ضبط سے اس پاس چہرے کے ساتھ اندر آئی اور شیلف کے ساتھ جا ہوئی اسے وہاں رکھی فائلس کی ترتیب جوڑنی تھی تمہیں کیوں لگتا ہے کہ خوش اور مطمئن لوگ اچھے حکمران نہیں بن سکتے ہیٹ والی لڑکی آواز پہ چونک کے مڑی وہ ٹائپ کرتے ہوئے اینک لگائے اسکرین کی طرف متوجہ تھا تو اس نے ان کی باتیں سن لی تھیں کیسا کھرا آدمی تھا دو منٹ بھی نہیں چھپا سکا اس بات کو کیا مجھے غلط لگتا ہے سر میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی معقول بات تمہارے ذہن میں کیسے آئی وہ اس کو اتنا عقل مند نہیں سمجھتا تھا یہ تو طے تھا مگر انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ مسکرا دی مجھے کسی نے کہا تھا ایک دفعہ کہ خوش اور مطمئن لوگ حکومت نہیں چلا سکتے اور میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی اب مانتی ہوں کس نے کہا تھا وہ مصروف سے انداز میں بدستور ٹائپ کرتے پوچھ رہا تھا تھا کوئی خود غرض انسان وہ گہری سانس لے کر پلٹ گئی اور ڈسٹر اٹھا لیا تم خوش اور مطمئن کیوں نہیں ہو اپنی زندگی سے ہر چیز تو ہے تمہارے پاس خود غرض انسان نے سوال کیا ہر چیز ہونے سے کوئی خوش ہو سکتا ہوتا تو شہزادیاں سب سے زیادہ خوش ہوتی سر تم نا ہو لڑکی وہ گہری سانس لے کر کام میں مصروف ہو گیا وہ چپ چاپ فولڈر صاف کر کے شیلف کے اندر رکھ دی گئی یکدم چھناک کی آواز آئی تو وہ کرنٹ کھا کے پلٹی فاتح بے دہانی میں کرسی پہ مڑا تو ہاتھ کافی کے مگ کو لگ گیا مگ میز پہ اوندھا ہو گیا جسے اس نے تیزی سے تھام لیا مگ بچ گیا مگر کافی میز پہ گر گئی اس کو یہاں سے ہٹا لینا تھا تاشا وہ قدرے کوف سے بولا ہاتھ کی پشتے بھی گری تھی مگر سچ چھ کہ اب تک ٹھنڈی ہو چکی تھی تالیا تیزی سے وہاں آئی اور جلدی سے ٹشو باکس سے ٹشو کھینچ فٹافٹ میز صاف کی دو ٹشو سے فرش پہ گرے مائع کو ڈھانپا پھر فاتح کو دیکھا جو ہاتھ کی گیلی پشت کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا باکس دور تھا اور وہ ٹشو نہیں نکال سکتا تھا تالیا نے باکس کے بجائے اپنا بیگ اٹھایا جو شیلف پہ رکھا تھا اور اندر سے گیلے وائپس کا پیکٹ نکالا موتی کی خوشبو والے وائپس وان فاتح کے پسندیدہ تھے اس نے پیکٹ کھولا تو ایک دم سارے میں موتی کی خوشبو پھیلنے لگی اس نے ادب سے پیکٹ سامنے کیا جاؤ تاشا میں خود کر لوں گا سرد مہری سے وائپس چھٹک دی اور آگے بڑھ کے ڈبے سے سوکھے رشر کھینچے پھر انہی سے ہاتھ صاف کرنے لگا تالیا کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا موتی میں جیسے ایک دم کافور کی بو پھیل گئی وہ چپ چاپ کام سمیٹ کے باہر نکل گئی نہ کوئی سخت جواب دیا نہ غصے کا اظہار کیا اسے دکھ ہوا تھا باہر کرسی پہ بیٹھے اس نے ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا دیا اور شیشے کی دیواروں سے بنے کیبنس کو دیکھنے لگی ایسے جیسے جھیل کے پانی پہ سنہری کرنوں نے سونے کا خول چڑھا رکھا ہو اور اس دہتے پگھلتے سونے کے اندر ایک ایک منظر ابھر کے معدوم ہو رہا تھا سنہرا چمکتا تاج اس کے سر پہ جمع تھا اور تاج کے پیچھے سے نکلتا سرخ ریشمی کپڑا اس کے کمر تک گرا تھا یہ سن باغ کی حویلی کے سامنے بنی سڑک تھی جس کے دوسری جانب درختوں سے مزین سبزہ باغ تھا وہاں جگہ جگہ جنگلی اور دیسی پھول لگے تھے تالیا ایک پودے کے سامنے رکی اور جھکے پھول توڑنے لگی دفتن درختوں میں ہلچل ہوئی اس نے جھکے جھکے گردن اٹھائی اور پھر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی آپا جیا نہیں گئے توانگ کو وہ سامنے سے گھوڑے کی بات تھامے چلا آ رہا تھا جواب دینے کے بجائے پہلے مسکرا کے سر کو مخصوص انداز میں جنجش دی شہزادی سلام پھر قریب چلتا آیا سفید کرتے پاجامے میں ماتھے پہ بال بکھیرے قدم اٹھاتا غلام شہزادی کو وہاں دیکھ کے جیسے محظوظ ہوا تھا آپ نے آج مجسمہ بنانے کا کام نہیں کیا ایڈم اندر ہے اور کام کر رہا ہے میں باہر پھول توڑنے آئی تھی وہ اس کے قریب آ چکا تھا دونوں اب آمنے سامنے سڑک کنارے درختوں تلے کھڑے تھے فاتح نے گھوڑے کی باغ اب تک تھام رکھی نظریں جھکا کے اس نے پھولوں کی ٹوکری کو دیکھا اور مسکرایا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں آسانی سے یقین کر لوں گا کہ تم یہاں صرف پھول چننے آئی ہو تالیا کا دل زور سے دھڑکا لیکن بظاہر بے پرواہی سے کندھے جھڑکے صبح سویرے اور کس لیے ان درختوں کے پاس بھٹکوں گی توانگو ایڈم اندر گھر کے سہن میں خزانہ بنیادوں میں بھرنے میں مصروف تھا اور وہ گھر کے باہر ٹہلتی دراصل پہرا دے رہی تھی چلو مان لیا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں وہ برا مان گئی یا میرا یہاں گھومنا آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزر رہا ہے میرے اندر بڑا حوصلہ ہے شہزادی میں صرف ان باتوں کا برا مناتا ہوں جو کسی دوسرے کو نقصان دیں آپ وقت کیسا گزر رہا ہے محل میں تالیہ نے گہری سانس کی اور گردن موڑ کے دور تک پھیلے درختوں کو دیکھا بہت کچھ ہے میرے پاس محل میں لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ناخوش اور غیر مطمئن ہوتی جا رہی ہوں وقت کی قحط بہت طویل ہو چکی ہے توانگ کو یہ تو اچھی بات ہے خوش اور مطمئن لوگ تو ویسے بھی بیکار ہوتے ہیں اپنی ذات سے آگے نکل کے کسی کا نہیں سوچتے وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی وہ اپنے گھوڑے کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا خوش ہونا تو اچھی بات ہے کو بہت اچھی بات ہے یقیناً لیکن مکمل خوش یہاں کوئی بھی نہیں ہے ہاں زندگی میں کچھ مرحلے آتے ہیں جب ہم بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں مگر وہ وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ اطمینان اور راحت ہمیں پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتی ہم بیکار ہو جاتے ہیں اپنی خوشیوں کے چھن جانے کے خوف سے بڑے بڑے خطرات نہیں مول لیتے گھوڑے کے بالوں کو دھیرے دھیرے سنوارتے ہوئے اس نے گردن موڑی اور تالیا کی آنکھوں میں جھانکا غم ملنا زیادہ اچھی بات ہے ٹوٹا ہوا دل بہتر ہوتا ہے بڑے بڑے خواب صرف ٹوٹا دل دیکھ سکتا ہے یا اس کی حوث اور لالچ اسے بے چین رکھتی ہے اور وہ طاقت ملتے ہی اس طاقت کو بڑھانے کے لیے ظلم ڈھانے لگتا ہے یا پھر اس کا ٹوٹا دل اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے اچھے یا برے دونوں طرح کے حکمران ان عہدوں پہ اپنے ٹوٹے دلوں کی وجہ سے پہنچتے ہیں کیونکہ خوش اور مطمئن لوگ کبھی ملک نہیں چلا سکتے نہ بڑے خوابوں کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں مگر آپ تو ہمیشہ خوش باش لگتے ہیں خوش کوئی نہیں ہوتا تالیہ میں صرف شکر گزار ہوں نعمتوں کا قدر دان اور مسکراتے رہنے والا مثبت انسان ورنہ اندر سے تو ہر کوئی زخمی ہوتا ہے بس لوگ اپنے زخم سے مختلف طرح کے سبق سیکھتے ہیں کوئی مرہم رکھنے والا بن جاتا ہے تو کوئی مزید گھاؤ دینے والا میں کیا بنوں گی گھوڑے کے بالوں کو سہلاتا اس کا ہاتھ تھما چند لمحے وہ غور سے اپنے سامنے کھڑی شہزادی کو دیکھتا رہا میرا ماننا ہے کہ سب انسان اچھائی پہ پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں اچھے یا برے کام کرنے لگ جاتے ہیں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو برائی پہ اصرار کریں اور کرتے چلے جائیں برائی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی وہ انسان خود اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے تمہارا ماضی جیسا بھی ہو تمہارا مستقبل کورا کاغذ ہے تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتی ہو سیاہی کا رنگ تمہاری چوائس ہے وہ درخت پھول گھوڑا اور قدیم ملاقہ شیشے کی دیواروں میں تحلیل ہو گیا وہ چونکی تو دروازہ کھل رہا تھا اور عثمان اور فاتح باتیں کرتے ہوئے باہر آ رہے تھے شہزادی تاشا نے اپنے سر پہ رکھا نادیدہ تاج جھٹکا اور خود کو باڈی وومن تالیا کے روپ میں واپس لاتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور ان کے پیچھے ہو گئی وہ اس اس سے سے بے نیاز عثمان باتیں کرتا چلا جا رہا تھا وہ دائیں بائیں تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی ہیڈ سر پہ ترچھا تھا اور پھول دار لمبا فراک پہنے وہ کوئی پھول چننے والی لڑکی لگتی تھی لفٹ کے قریب وہ تینوں پہنچے ہی تھے کہ دروازے کھلے اور تین افراد باہر نکلے دو تو آگے بڑھ گئے مگر ایک ادھیڑ عمر سرمئی سوٹ والے صاحب خوش دلی سے فاتح کی طرف بڑھے فاتح صاحب شکر ہے آج آپ سے ملاقات ہو گئی انہوں نے گرم جوشی سے مصافہ کیا تو فاتح نے مسکرا کے ان کا ہاتھ تھام کیسے ہیں آپ درمان صاحب آج اپنی انڈسٹریز کو قلعہ چھوڑ کے ہمارے دفتر میں کیسے کسی سے ملنے آیا تھا مگر شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی وہ گرم جوشی سے کہہ رہے تھے جیسے فاتح سے مل کے بہت خوش ہوئے ہوں آپ کا چیئرمین کے انتخاب کے لیے کھڑا ہونا بہت اچھے لگا دراصل آواز دھیمی کی میں آپ کی الیکشن کیمپین کے لیے فنڈز مہیا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ چیئرمین بن سکیں تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا پھر فاتح کو فاتح فنڈز کی بات پہ مسکرا دیا اور شکریہ میں سر کو ہم دیا بہت نوازش آپ کی تالیہ کے لب بھی مسکرا اٹھے اگر اسی طرح انڈسٹریلسٹ فنڈز دینے لگیں تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں پلیز اپنے اسٹاف سے کہیے گا کہ میرے آفس سے رابطہ کریں تاکہ ہم فنڈز کی منتقلی پہ بات کر سکیں انہوں نے جھٹ اپنا کارڈ نکال کے دیا فاتح نے کارڈ لیتے ہوئے سر کو دوبارہ خم دیا وہ صاحب آگے بڑھ گئے اور وہ تینوں لفٹ میں داخل ہوئے تو تالیہ نے ہاتھ بڑھایا سر میں اور عثمان سے کل ہی میٹنگ ارینج کر دیں گے کل آپ کے پاس دوپہر میں وقت ہوگا اور لفٹ کے دروازے جیسے ہی آپس میں ملے فاتح نے کارڈ کو شرپ سے دو اور پھر چار ٹکڑوں میں پھاڑا پھر بے نیازی سے وہ ٹکڑے تالیا کے ہاتھ پہ رکھے ٹریش کین میں ڈال دینا تالیہ کی ہتیلی فضا میں ٹھہر گئی صدمے سے لب کھل گئے مگر سر وہ ہمیں فنڈس دے رہے تھے آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت الیکشن کے لیے پیسے نہ ہونا ہی تو ہے تاشا وہ اس کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے بولا آفس لائف میں تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور شہد طبقاتی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یاد رکھنا آفس لائف میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبانوں سے نہیں ان کے عمل سے کرتے ہیں عمل سے اس نے مٹھی بند کر کے دھیرے سے گرا دی لفٹ تیزی سے نیچے جا رہی تھی ہاں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جتنی اچھی یا بری باتیں کر لے کیا اس کے عمل سے مجھے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں نرمی سے سمجھا کے چہرہ واپس بند دروازے کی طرف موڑ لیا یہ صاحب ہر دفعہ یہی کہتے ہیں چیتالیہ عثمان کھنکار کے بتانے لگا جھوٹے وعدے اور ڈھکو سلے آج تک انہوں نے پارٹی کو ایک ڈھیلے کا فنڈ نہیں دیا اس نے چپ چاپ مٹھی سیاہ بیگ میں الٹ دی کارڈ کے ٹکڑے اندر گرتے چلے گئے یہاں تو لوگ سے زیادہ دھوکے باز تھے۔ وہ باہر پارکنگ ایریا میں اپنی کار کے قریب آئے تھے جب پاتے رکا کن پٹی پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں ذرا ہوں عثمان فوراً الرٹ ہوا سر آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا آج اور کھانا بھی نہیں کھایا آپ کا شوگر لو ہو رہا ہے چیتالیہ فوراً اسے تالیہ کو دیکھا تو اس نے تیزی سے زمبیل میں ہاتھ ڈالا اور بسکٹ کا پیکٹ نکال کے جلدی جلدی اسے کھولا اور فاتح کی طرف بڑھایا آپ کچھ کھا لیں وہ پریشان ہو گئی تھی اس کی ذرا سی تکلیف اسے بکھلائے دے رہی تھی فاتح نے اس کو دیکھا پھر بسکٹ کے کھلے پیکٹ کو دوبارہ ایک اسپاٹ نظر اس پہ ڈالی ضرورت نہیں کھا لیں سر آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی یقین کریں یہ کڑوا نہیں ہے وہ جو کار کا دروازہ کھولنے لگا تھا تیز پلٹا اور برہمی سے اسے دیکھا تم جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہو ہاں ایک دم سے اسے جھاڑا تو بسکٹ والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر نیچے آ گرا میں صرف اگر تمہیں جاب نہیں کرنی تو نہ کرو مگر یہ بچوں والی حرکتیں مت کرو غصے سے جھڑک کے وہ کار کی طرف بڑھ گیا تالیا کے گلے میں آنسوں کا پھندا اٹکنے لگا مگر اس نے آنکھوں کو گیلا نہ ہونے دیا چپ چاپ فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھے عثمان نے بھی خاموشی سے سنبھال لیا ایک لفظ نہ بولا دروازہ بند کر کے نے زور سے بسکٹ کا پیکٹ بیگ میں پھینکا سارے بسکٹ اندر بکھر گئے اس نے غصے سے زب بند کیا اور باہر دیکھنے لگی اکھڑ مغرور آدمی اگر اس نے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا اور کیا تو میں اس کی نوکری چھوڑ دوں گی اکیلا رہے پھر یہ ساری زندگی اس نے طے کر لیا تھا بس ایک چانس اور دینا تھا وان فاتح کو پولیس اسٹیشن کی کھڑکیوں سے باہر پھیلی شام دکھائی دے رہی تھی اس بڑے سے ہال نما کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا اور کرسی پہ بیٹھا آفیسر پیپر میز پہ رکھے برگر کھاتے ہوئے شوق سے میچ دیکھ رہا تھا مجھے ایک فون کال تو کرنے دو ایک طرف بنی کوٹڑی میں سمی کھڑا سلاخوں کو تھامے مسلسل منت کر رہا تھا خدا کے لیے میری بات سنو وہ زور سے چلایا تو آفیسر نے برا سا منہ بنا کے گردن موڑی بڑا نوالا چبانے کے باعث اس کے گال پھولے ہوئے تھے نوالا حلق میں اتارا اور بولا وکیل کو کال کروا تو دی تھی اب اور کیا چاہیے ایک کال خدا کے لیے صرف ایک کال کرنی ہے دوست کو پلیز اب وہ جلدی جلدی منت کرنے لگا آفیسر نے برگر میز پہ رکھا اور اسے گھورتے ہوئے اٹھا پھر موبائل فون لیے اس کے قریب آیا صرف اس لیے کرنے دے رہا ہوں تاکہ تم میرا میچ خراب نہ کرو پانچ منٹ بات کر سکتے ہو تم صرف پانچ منٹ اسے گھور کے موبائل تھمایا تو سمی نے اسے بے قراری سے جھپٹا پھر جلدی جلدی نمبر ملانے لگا آفیسر واپس کرسی پہ بیٹھ گیا اور اپنا برگر اٹھا لیا نظریں ٹی وی پہ جما دی سمی بار بار نمبر ملا رہا تھا مگر لمبی گھنٹیوں کے بعد جواب موصول نہیں ہو رہا تھا اس کا دل ڈوب ڈوب کے ابھرنے لگا ہیلو بلاخر فون اٹھا لیا گیا رملی رملی صاحب پلیز فون مت بند کیجیے گا مجھے آپ کو بہت اہم بات بتانی ہے فرتے جذبات میں وہ جوش سے تیز تیز کہنے لگا میں تالیہ مراد کا شوہر ہوں اور مجھے آپ کو تالیہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے حالم کا بنگلہ اس ڈوبتی شام میں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا اندر لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بھاری بھرکم داتن بیٹھی تھی اس کی گھوٹی ہوئی نظریں سامنے والے صوفے پہ بیٹھے ایڈم پہ جمی تھیں ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس وہ سادہ سا نوجوان مسلسل گردن موڑ موڑ کے اعتراف کا تنقیدی جائزہ لے رہا تھا وہ دونوں کے انتظار میں وہاں بیٹھے تھے ایڈم دیکھ سکتا تھا کہ لاؤنج بہت خوبصورتی سے جدید طرز پہ آراستہ کیا گیا تھا ایک طرف اوپن کچن تھا اوپر جھل ملاتے فانوس سجے تھے دائیں طرف وینا تھا جو اوپر جاتا تھا وسط میں مخملی صوفے چوکھٹے کی صورت رکھے تھے اور ان پہ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے ایڈم کی نظریں سائڈ ٹیبل پہ رکھی ایک نمائشی ایشٹرے پہ جا ٹکیں تو داتے نے ابرو بھینچ کے اسے دیکھا یہ تالیہ نے بہت محنت سے سنگاپور سے چرائی تھی اس کو بری نظر سے نہ دیکھو ایڈم نے اثر لیے بغیر نظروں کا رخ دیوار کی طرف موڑا جہاں سنہرے فریم میں ایک پینٹنگ آویزا تھی یہ ہم نے ایک میوزیم کے کریٹر کی تحویل سے چرائی تھی اصلی پینٹنگ کو نقلی سے بدل کے وہ اصلی بیچنے جا رہا تھا اس کو تو نہ ہی دیکھو اچھا ہے ایڈم نے محض ایک چپتی ہوئی نظر پہ ڈالی اور پھر گردن پوری اب وہ کونے میں رکھے گلدان کو کو دیکھنے لگا تھا اس چرانے کا سوچنا بھی مت یہ ایک نیلامی کے اسٹور روم سے اٹھایا تھا ہم نے اور اس گھر میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو وہ جل کے بولا تو داتے نے سر سے پیر تک اسے دیکھا ہاں تم ایڈم نے سر جھٹکا جیسے بہت ضبط کیا ہو اور پھر میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا آپ مجھے وہ ویڈیو دکھا دیں جو وان فاتح نے پولیس اسٹیشن میں بنوائی تھی چیتالیہ نے وہی دیکھنے کے لیے مجھے بلوایا ہے مگر وہ خود ابھی تک نہیں آئی داتن مزے سے ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی اور جب وہ آ کے یہ دیکھیں گی کہ آپ نے اتنی دیر مجھے مشکوک گردان کے فارغ بیٹھائے رکھا تو ان کی نظروں میں برا کون بنے گا ہوں معصومیت سے پلکیں چھپکائیں داتن کے تاثرات بدلے پہلے اسے منہنی سے لڑکے پہ غصہ چڑھا پھر خیال آیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے چپ چاپ اٹھ کے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو لگانے لگی میں ملاقہ تین دن کے لیے آیا تھا مگر تین گھنٹے بھی نہ رک سکا وہ دونوں اب ساتھ صوفے پہ بیٹھے تھے اور ایڈم لیپ ٹاپ پہ جھکے غور سے ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں اسکرین پہ فاتح اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا تھا مگر وہ تو صرف ایک دن کے لیے ملاقہ آئے تھے اور تین گھنٹے سے زیادہ رکے تھے اس کی یوں بڑبڑانے پہ داتے نے گھور کے اسے دیکھا میں ملاقہ سے واپس جا رہا تھا کہ میرا باڈی گارڈ میرے پاس آیا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا اسکرین پہ نظر آتا فاتح کمشنر سے پوچھ رہا تھا میں ان کا باڈی گارڈ نہیں باڈی مین تھا ایڈم نے خفگی سے کہا تو داتے نے زور سے پیر زمین پہ پٹکا وہ چونکا تم چپ کر کے نہیں دیکھ سکتے غلطی سے باڈی گارڈ بول دیا ہوگا ایڈم نے سر جھٹکا اور خاموشی سے ویڈیو دیکھنے لگا سارا قصہ سنا کے فاتح کہہ رہا تھا اس کے بعد سے میرا دماغ غنودگی کی سی کیفیت میں ہے میرا باڈی مین رکا اور جیسے تسے کی باڈی گارڈ مجھے گھر لایا ایڈم تیزی سے سیدھا ہوا نہیں غلطی نہیں ہے یہ وہ جان بوجھ کے غلط الفاظ بول رہے ہیں یہ ویڈیو انہوں نے ہمارے لیے ریکارڈ کی ہے اس میں کوئی پہیلی ہے کوئی بات جو وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اب کے داتن چونکی واقعی اس نے باڈی مین کہتے کہتے باڈی گارڈ کا لفظ بول دیا یہ غلطی نہیں ہو سکتی ایڈم نے جلدی سے پین سے چھوٹا سا نوٹ پیڈ نکالا اور قلم سے اس پہ الفاظ کھسیدنے لگا ویڈیو شروع سے لگا لی کیا لکھ رہے ہو اب کے داتن کے چہرے کے زاویے بھی سیدھے ہو گئے تھے ہر وہ لفظ جو وہ بول رہے ہیں غلط الفاظ کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں ہم ان کے الفاظ پہ غور کریں ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے کاغذ چہرے کے سامنے اٹھا کے غور سے دیکھا وان فاتح جھوٹ اور غیر ضروری الفاظ دونوں سے احتراز برتتے ہیں اور اس ویڈیو میں اس نے پیڈ گھٹنے پہ رکھا اور جگہ جگہ دائرے لگانے لگا یہ دو الفاظ انہوں نے بار بار دہرائے ہیں تین اور سوال میں تین دن کے لیے ملاقہ آیا تین گھنٹے سے زیادہ نہ رک سکا وہ تین چور تھے انہوں نے والیٹ موبائل اور پیسے مانگے وہ تین چیزیں جو چور مانگتے ہیں یہ ویڈیو مجھے تین منٹ کے اندر اندر بھیج دو ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب ملے مجھے تم سے بار بار سوال کرنا اچھا نہیں لگے گا وہ جوش سے اس کے الفاظ دہرا رہا تھا داتن نے گال تلے انگلی رکھی سوچتی نظروں سے اسے دیکھا تین سوال اور اس کا کیا مطلب ہوا ایڈم کا سارا جوش ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا یہ تو مجھے نہیں پتا ہوں داتن کے لبوں پہ تنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی دل کو جیسے سکون پہنچا دفتن دروازہ کھلا اور تالیا اندر داخل ہوتی دکھائی دی ہیٹ اور بیگ ہاتھ میں تھامے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے چی وان فاتح نے اس ویڈیو میں کوئی ہند چھوڑا ہے اور یہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے ہاں اس نے آتے ساتھ ہی غصے سے ہیٹ پرے اچھالا وہ دونوں ہکا بکا اسے دیکھنے لگے آرام سے تالیا داتن نے دونوں ہاتھ اٹھائے مانا کہ یہ لڑکا انتہائی نامعقول مو پھٹ اور ناقابل برداشت ہے مگر تم آرام سے بھی اس کو گھر سے نکلنے کا کہہ سکتی ہو ایڈم نے جواباً کھا جانے والی نظروں سے داتن کو گھورا اور تالیا نے جھنجھلا کے سیاہ پر صوفے پہ پھینکا میں وان فاتح کی بات کر رہی ہوں خود کو کوئی مہاراجا سمجھتے ہیں وہ میں سارا دن ان کی خدمت کروں مگر ان کو میرے ہر کام پہ اعتراض ہوتا ہے بیگ پھینکنے سے ساری چیزیں الٹ کے زمین پہ جا گئی وہ اب گلابی تمتماتے چہرے کے ساتھ لاؤنج میں آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے غصے سے بولے جا رہی تھی کافی میرے ہاتھ کی زہر لگتی ہے ٹشو مجھ سے لینا پسند نہیں شوگر لو ہو تو بھی میرا دیا بسکٹ نہیں کھائیں گے اتنا غرور اتنی حکارت مسئلہ کیا ہے اس شخص کے ساتھ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ کرا کے پلٹی اور غصے سے ایڈم کو دیکھا تم دو منٹ میری ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے مگر ایڈم اس کے پرس سے گری چیزوں کو دیکھ رہا تھا یہ پرس چوری کا نہیں ہے اچھا داتے نے اسے گھور کے وضاحت دی ایڈم نے جھک کے بسکٹ کا کھلا پیکٹ اٹھایا اور تالیا کو دیکھا آپ نے ان کو یہ بسکٹ دیے شوگر لو ہو تو اور کیا دیتے ہیں اور یہ ان کی فیوریٹ بسکٹ ہے ایڈم نے دونوں ابرو بے یقینی سے اٹھائے چیتالیا جی، فاتح صاحب کو مونگ پھلی سے شدید الرجی ہے ان کا سانس بند ہو سکتا ہے مونگ پھلی سے ایک دانہ ان کو آئی سی یو میں پہنچا سکتا ہے اور آپ نے ان کو مونگ پھلی والے بسکٹ دیے ایک دم سے جیسے کسی نے تالیا پہ ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو وہ سن سی کھڑی رہ گئی اور یہ گیلے وائپ ایڈم اب زمین پہ جھکا ایک ایک چیز الٹ پلٹ رہا تھا وہ بھی موتی کی خوشبو والے ان کو یہ خوشبو سخت ناپسند ہے اور وہ سوکھے ٹشو استعمال کرتے ہیں کافی کون سی بنا رہی ہیں آپ پیسے کپے چینو کریم کے ساتھ وہ ہکلائی وہ لیکٹوس انٹالرنٹ ہیں دودھ سے بنی چیزیں نہیں پی سکتے اور آپ ان کو دودھ والی کافی دے رہی ہیں اور یہ اخبار یہ تو حکومتی پارٹی کا شائع کردہ ہے ان کا حکومتی کالم نگاروں کی تحریریں پڑھ پڑھ کے بی پی ہائی ہونے لگتا ہے مگر تالیہ مراد سن نہیں رہی تھی ذہن میں فاتح کے الفاظ گونج رہے تھے آفس لائف میں تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور شہر ٹپکاتی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یاد رکھنا آفس لائف میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبانوں سے نہیں ان کے عمل سے کرتے ہیں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جتنی اچھی یا بری باتیں کر لے کیا اس کے عمل سے مجھے کوئی فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں تو وہ جس کو اس کا تحقیر امیز رویہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کا ضبط تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جان کے اسے غلط چیزیں دے رہی ہے پھر بھی اس نے اسے نوکری سے نہیں نکالا بس اس کی چیزیں رد کر دی تاکہ وہ خود اپنی تصحیح کرے اس لیے اس نے کہا کہ اس کی پسند نا پسند معلوم کرنا تالیہ کی جاب ہے اور وہ کیا سوچتا ہوگا جب اس نے مونگ پھلی کے بسکٹ دیکھی ہوں گے کہ وہ اسے ماننا چاہتی ہے تم جان بوجھ کے یہ کر رہی ہو سارا غصہ ضبط کر کے بس اتنا کہا گویا اسے جھنجھوڑا ہو اسے نوکری سے نہیں نکالنا چاہتا تھا اسے کام کرنے کا موقع دے رہا تھا یا اللہ وہ اپنا کیا امپریشن دے رہی تھی عبداللہ عبداللہ نے مجھے غلط گائڈ کیا اس کے ذہن میں جھک کر چل رہے تھے عبداللہ کی جگہ آپ مجھ سے پوچھتی تو خیر یہ دیکھیں داتے نے چونک کے اسے دیکھا جو اب جوش سے تالیا کو کاغذ دکھانے لگا تالیہ اس کے ساتھ آ بیٹھی اور بے دہانی سے سننے لگی ہم نے اس ویڈیو سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے وہ اپنی ذہانت کو داتن اور اپنا مشترکہ کام بتا رہا تھا داتن کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تین سوال کیا مطلب ہوا اس کا تالیہ نے بے توجہ سے اسے دیکھا ایڈم نے شانے اچکا دیے ہم کیسے جان پائیں گے داتن تھانے کے بعد وہ کہاں گئے تھے یہ ویڈیو تو بارہ بجے کے بعد کی ہے جب وہ چار پانچ بجے تک گھر سے باہر رہے ہیں کیا ہم شہر کے دوسرے سی سی ٹی وی کیمروں سے ان کی نقل و حرکت معلوم کر سکتے ہیں ہاں بالکل میرے پاس جو اللہ دین کا چراغ ہے وہ جھٹ سے ایسا کر دے گا داتن مصنوعی ناراضی سے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی داتن کراہی ایک تو پہلے عبداللہ اور اب یہ داتن ایک دو دکانوں کے باہر لگے کیمروں کی فوٹیج تو نکلوا سکتی ہوں میں مگر ہر سڑک کے کیمرے کا ریکارڈ لینا ناممکن ہے مچھلی بنائی ہے میں نے اور سنو تم لڑکے کھانا کھا کے جانا پتہ نہیں زندگی میں کبھی مچھلی تمہیں نصیب ہوئی بھی ہے یا نہیں بڑ بڑاتے ہوئے کہتی کچن کی طرف چلی گئی ایڈم پیچھے سے چمک کے بولا جب بھی نصیب ہوئی ہے الحمد حلال کی ہوئی ہے پھر مڑا تو دیکھا تالیا سوچتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی تھوڑی ہتیلی پہ گرا رکھی تھی وان فاتح نے اس رات کیا کیا تھا وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں جو ڈائریکٹ ای میل میں نہیں لکھ سکے کیا اس جادو سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے وہ چونکی کیا ان کی یادوں کے واپس آنے کا کوئی رستہ ہے آپ کی یاداشتیں بھی تو ٹکڑوں کی صورت میں کچھ کچھ واپس آئی تھیں جب میں کیئل آئی تھی اتنے سال بعد ایئرپورٹ پہ مجھے پہلی دفعہ خواب سا دکھائی دیا تھا اس کے بعد وقفے وقفے سے کبھی کبھی کوئی بچپن کا ویژن آتا تھا کبھی ماضی کا کبھی مستقبل کا جب آپ کو پہلی دفعہ کوئی ویژن نظر آیا تھا تو ایسا کیا تھا جو اس کا محرک بنا تھا مجھے نہیں یاد ایڈم ڈم اس نے مایوسی سے سر جھٹکا اور ابھی میرے ذہن میں صرف عبداللہ گھوم رہا ہے اس کی تو میں کل خبر لیتی ہوں دایاں ہاتھ کٹوا دیجیے گا اس کا اوہ سوری یاد آیا اب تو آپ کسی کا ہاتھ بھی نہیں کٹوا سکتی مسکرا کے بولا اور اپنے کاغذ سمیٹنے لگا تالیہ اتنی قبیدہ خاطر تھی کہ جواب میں کچھ بولی ہی نہیں آفس کیبن کے تار میں بنے تھے اور اس صبح وہ فون کی گھنٹیوں ٹائپنگ کی آوازوں اور گفتگو کی بن بناہٹ سے گونج رہے تھے ایسے میں عبداللہ اپنی شرٹ کا کالر درست کرتا کیبن کے درمیانی رستے سے گزرتا آگے آ رہا راہداری کی ایک طرف وان فاتح کا آفس تھا جس کے باہر تالیہ بیٹھی تھی اور سیکریٹری کی کرسی پہ عثمان براجمان لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دے رہا تھا سر اندر ہیں انہوں نے بلوایا تھا عبداللہ خوش دلی سے کہتا قریب آیا تو عثمان نے چونک کے گردن اٹھائی سر نے بلوایا کس وقت کے لیے اس نے اچنپے سے کہتے اپنی ڈائری کھولی تو تالیہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی پھولدار فراک پہ سر کے اوپر ترچا سفید ہیڈ جما رکھا تھا بہت اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کے عبداللہ وہ بہت سے کہہ رہی تھی دراصل میں نے بلوایا تھا تمہیں عبداللہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی اس کا ماتھا ٹھنکا چیتالیا میں تالیہ نے مسکراتے ہوئے لبوں پہ انگلی رکھی اور چند قدم چل کے قریب آئی اب اس کے عین سامنے کھڑے اس کی آنکھوں میں جھانکا یہ تمہاری لکھائی میں لکھی جے دی ہے نا عبداللہ شفاف پلاسٹک بیگ میں مقید کاغذ لہرایا اس کو جانتے ہو میں نے پلاسٹک بیگ میں کیوں بند کر رکھا ہے عبداللہ نے تھوک نگلا مگر بظاہر کندھے اچکائے میں کیونکہ یہ کانسپائریسی ٹو مرڈر کا ثبوت ہے مسکراتے ہوئے چبا چبا کے کہہ رہی تھی تم نے لکھا کہ وہ مونگ پھلی کے بسکٹ شوق سے کھاتے ہیں تم ان کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتے تھے کیا چیتالیہ عثمان اٹھ کھڑا ہوا اور مثالتی انداز میں مداخلت کی کوشش کی تو وہ تیزی سے اس کی طرف گھومی عثمان صاحب آپ جانتے تھے کہ مجھے غلط گائیڈ کر کے گیا ہے لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے احساس نہیں دلایا جیسے تب چپ رہے ویسے اب بھی چپ رہے پھر شولہ بار نظروں سے واپس عبداللہ کو دیکھا چیتالیہ غلطی سے شاید اپنی وضاحت بچا کے رکھو تم صرف مجھے دان پڑوانا چاہتے تھے میں جانتی ہوں تم ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے اور یہی بات تم اندر جا کے انہیں بتاؤ گے چیتالیہ دیکھیے اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں بتا دوں گی لیکن تمہیں زندگی گزارنے کا ایک گر بتاؤں عبداللہ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کو اپنے منہ سے سچ بتانا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اسے کسی تیسرے شخص سے پتا چلے جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں پلاسٹک بیگ اس کی طرف بڑھایا تو عبداللہ نے لب بھینچ لیا اور بیگ تھاما پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا عثمان کرسی پہ بیٹھ گیا لیکن بار بار افسوس سے بند دروازے کو دیکھتا تھا چیتالیہ یہ آفس کے معاملات ہمیں آپس میں حل کرنے چاہیے ہر بات باس کو بتانا آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے عثمان انچے انچے کا مطلب صاحب اس نے سینے پہ بازو لپیٹے اور مسکرا کے اسے دیکھا ایک بات آج آپ میری لکھ کے رکھ لیں تالیہ مراد اگر سب کے ساتھ ایمانداری سے معاملات کر رہی ہے تو اس کے ساتھ غلط بیانی کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے عثمان نے خاموشی سے لیپ ٹاپ اپنے سامنے کر لیا اور ٹائپ کرنے لگا کچھ دیر بعد عبداللہ باہر آیا اور خاموشی سے تالیا کو دیکھتے ہوئے کاغذ کے چار ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینکے آئی ایم سوری جے تالیا جیسے زبردستی یہ الفاظ ادا کیے پھر ٹھہرا آپ باس کو پہلے ہی بتا چکی تھی تو مجھے اعتراف کرانے کو کیوں بھیجا یہ بتایا تھا کہ غلطی کی ہے یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا غلطی کی ہے بہرحال باس نے یقیناً تمہیں کہا ہوگا کہ مجھ سے معافی مانگنے کے بعد تمہیں عثمان سے لیٹر بنوا دوں گی میرا ٹرمینیشن لیٹر رائٹ وہ کرواہٹ سے بولا چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ تھا تالیہ نے پرس سے کاغذ نکالا اور عثمان کی میز پہ لا رکھا یہ عبداللہ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے ہم عبداللہ کو اکاؤنٹس میں ایک بہتر جاب دے رہے ہیں وہ جتنی سنجیدگی سے بولی عثمان کا منہ کھل گیا عبداللہ نے بھی بے یقینی سے اسے مڑ کے دیکھا آپ مجھے جاب دلوا رہی ہیں دوبارہ ہاں کیونکہ تم نے وان فاتح سے سچ بولا ہے اور تمہاری اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ تم روز ایک ہی آفس میں ان کا سامنا کرو گے اور روز اپنی حرکت پہ شرمندہ ہوگے رکھائی سے کہہ کے عبداللہ کو گھورا عبداللہ دل سے شرمندہ نہ تھا اس سے بے بسی بھرا غصہ چڑھا ہوا تھا مگر اس بات نے اس پہ گویا گھڑوں پانی ڈال دیا چپ چاپ آسمان کے قریب چلایا اگر اپنی لکھائی میں نہ لکھتا تو یہ کبھی میرے خلاف اسے نہ استعمال کر سکتی تالیا کافی بنا کے واپس آئی تو عبداللہ جا چکا تھا اور عثمان اسی طرح بیٹھا تھا اسے دیکھ کے کھنکارا مجھے خوشی ہے اس کی جاب نہیں گئی چیتالیا جاب کا چھوٹ جانا انسان کے ساتھ کیا کر دیتا ہے آپ نہیں جانتے عثمان نے تمبی کی مگر اس نے محض سر جھٹک دیا امال کے نتائج ہوتے ہیں جو بھگتنے پڑتے ہیں فاتح اینک لگائے ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور وہ شرٹ کے آستین موڑے ٹائی ڈھیلی کیے میز پہ کوہنیاں رکھے بیٹھا تھا اسے دیکھ کے نظریں اٹھائیں تو اس نے تمہیں غلط ڈی جے دی تھی معافی مانگی اس نے تم سے انداز دوستانہ تھا صبح اس کی ساری بات سن کے اس نے بس یہی کہا تھا کہ وہ تم سے معافی مانگ لے تو ہم اسے دوبارہ اسی آفس میں اکوموڈیٹ کر دیں گے جی سر مانگ لی پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے اسے جاب سے کیوں نہیں نکالا اس نے کافی کا مگ اس کے سامنے میز پہ رکھا اور اجن پہ سے بولی آپ تو سچ جھوٹ کے معاملے میں بہت سخت ہیں پھر کیوں اسے رکھ لیا کیونکہ مجھے الیکشن لڑنا ہے تاشا میں اپنے ساتھ سولہ گھنٹے گزارنے والے لڑکے کو اس موقع پہ اپنا دشمن نہیں بنا سکتا اور یہ تم لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف آفس پالیٹکس تو چلتی ہی رہیں گی وہاں سکون ہی سکون تھا رائٹ سر یہ رہی آپ کی کافی جو آپ کو واقعی پسند ہے پھر اس نے ایک گم کا پیکٹ میز پہ رکھا یہ رہی کرنچی گمس کیونکہ آپ کام کرتے ہوئے سوگی گمس نہیں چباتے اور ہاں آپ کے کوٹ سے آپ کی فلیگ پن گر گئی تھی تو میں یہ نہیں لے آئی ہوں تو ایکسٹرا فلیگ پنس میرے بیگ میں بھی ہیں مہارت سے بتاتے ہوئے وہ اسٹینڈ تک آئی اور ایک ننی جھنڈے والی پین اس کے کوٹ پہ لگائی فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا اور اب تمہیں ایک دم سے میری پسند ناپسند کا علم ہو گیا ہے وہ کیا ہے سر کہ میری جاب ہے تالیہ مراد اس کی طرف گھومی اور مسکرا کے بولی میں نے عبداللہ پہ بھروسہ کر کے سستی دکھائی تھی لیکن اب میں نے آپ پہ ریسرچ کی ہے اور آپ کے نئے پرانے سب انٹرویوز دیکھ اور پڑھ ڈالے ہیں امید ہے اب میں آپ کی ہر چیز کا خیال رکھ سکوں گی ویسے آپ کا وہ بٹوا کہاں گیا جس میں آپ پاپ کارن کے دانے رکھتے تھے ایک دم کڑوے کڑوے گھونٹ نے فاتح کی زبان جلا ڈالی اس نے تیزی سے مگ نیچے کیا مسکراہٹ غائب ہوئی اور پیشانی پہ سلوٹیں پڑی کون سا بٹوا یہ کس نے کہا تمہیں آپ نے آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پسند ناپسند کا پتہ چلانا میری جاب ہے اور میں اپنی جاب آخری حد تک کرنا جانتی ہوں سر انٹرویو والے روز میں نے آپ سے کہا تھا نا تالیہ مراد کو سب کرنا آتا ہے امید ہے الیکشن تک آپ مجھے بھی فائر کرنے کا نہیں سوچیں گے وہ بٹوا آپ کے پاس ہوتا تھا ہمیشہ اب نہیں ہے اسے ڈھونڈ لیجیے گا جتاتی مسکراہٹ سے کہتی وہ مڑی اور باہر نکل گئی وان فاتح کچھ دیر لب بھینچے بیٹھا رہا پھر موبائل اٹھایا اور تیزی سے انگلیوں کو کی پیڈ پہ حرکت دی حالم کچھ علم ہوا کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا ایک یہی معاملہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا وہ باہر کرسی پہ بیٹھی اس کا پیغام پڑھ رہی تھی پھر جواب لکھنا شروع کیا میں کوشش کر رہا ہوں فاتح صاحب امید ہے آپ کو مایوس نہیں کروں گا پھر اس نے ہینڈس فری کانوں میں لگائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ دوبارہ ویڈیو دیکھنے لگی رات تو عبداللہ کی وجہ سے ذہن بٹا ہوا تھا اب پوری توجہ سے اس کا ایک ایک لفظ سننے لگی تین سوال وہ ان الفاظ کو بار بار دہرا رہا تھا آخر کیا مطلب تھا ان کا وہ سمجھنے سے قاصر تھی وہ ایک شور سے بھرپور آفس تھا لوگ گھر کونے سے گویا نکل نکل کے آ جا رہے تھے فون کی گھنٹیاں کانوں میں سور پھونک رہی تھیں ہر کوئی بول رہا تھا چل رہا تھا ایسے میں ایرم بن محمد ایک فولڈر تھا میں دھڑکتے دل کے ساتھ راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا ایک دروازے کے سامنے وہ رکا اور ٹائی درست کی تالیہ کی ہدایت کے مطابق اس نے سوٹ پہنا تھا جس میں وہ شدید غیر آرام دہ تھا دروازے کو کھٹکھٹایا اور اندر جھانکا اندر ایک ادھیڑ عمر صاحب فائلوں میں الجھے بیٹھے تھے وہ ایک ٹیبلوئڈ کا دفتر تھا یہ دلچسپ اور سنسنی خیز قسم کے میگزین ہوتے ہیں جو عام خبروں سے زیادہ چٹپٹے اسکینڈلس کو ترجیح دیتے ہیں اس آفس میں بھی جا بجا ایسے ہی پوسٹر لگے تھے اسے دیکھ کے ان صاحب نے اس ہاتھ سے اشارہ کیا آ جاؤ آ جاؤ پھر بالوں کو کھجایا الجھے انداز میں فائز آگے پیچھے کی وہ شدید مصروف نظر آتے تھے میں حالم کے ریفرنس سے آیا ہوں وہ سامنے بیٹھا اور کھنکاتے ہوئے فولڈر میز پہ رکھا اس میں حالم کی طرف سے ایک سفارشی لیٹر بھی ہے اس کا کہنا ہے کہ آپ کو ایک رپورٹر کی ضرورت ہے جو حقیقی واقعات کو دلچسپ کہانی کی صورت لکھ سکے دیکھو میاں ضرورت تو ہمیں کسی کی نہیں ہے لیکن حالم کے احسان بہت ہیں مجھ پہ تو میں تمہیں نوکری دے دیتا ہوں انہوں نے فولڈر اپنے قریب کھسکایا مگر اسے کھولا نہیں بس سادہ انداز میں بتانے لگے ایڈم کے کندھے ڈھلک گئے لیکن پھر دوبارہ اپنے جوش کو جگاتے ہوئے بولا اگر آپ مشہور ایکٹریس ڈیزی مل کے اسکینڈل پہ لکھی میری تحریر پڑھ لیں تو میں شکر گزار ہوں گا اور سمجھو میں نے پڑھ لی اور تمہیں بطور فری لانس رپورٹر رکھ رہا ہوں تنخواہ مل جایا کرے گی اور آفس آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی ہے چاہے سارے شہر کی خاک چھانتے رہو مگر ہفتے میں ایک دن آ کے تمہیں کوئی سنسنی خیز اسٹوری جمع کرانی ہوگی ہمارا ٹیبلوئڈ پرنٹ سے زیادہ آن لائن چلتا ہے دیکھو میاں یہ کتابوں کا دور تو رہا نہیں یہ اسکرین کا دور ہے اس لیے تصویریں ویڈیوز آرٹیکلس جو بھی ہو لے آیا کرو اب اگر تمہاری طبیعت پہ گرا نہ گزرے تو باہر تشریف لے جاؤ کیونکہ میں اس اداکارہ کے ایک دم اسکارف اور لینے کو کوئی سازشی رخ دے کر کہانی بنانا چاہ رہا ہوں ایک تصویر لہرا کے دکھائی وہاں تو نہ لحاظ تھا نہ مروت خروس ایڈیٹر نے ایک ہی سانس میں اس کی سفارشی اور اپنے جھوٹے ہونے کی تصدیق کی اور جانے کا اشارہ کیا پر ضرور لیجیے گا سر وہ گہری سانس لے کر بولا اور پھر تھکے تھکے انداز میں باہر نکل آیا کتابوں کا دور نہیں رہا یہ الفاظ میگزین کے دفتر سے گھر تک اس کا پیچھا کرتے آئے تھے گھر کے قریب چھوٹی سی مارکیٹ میں وہ کتابوں کی دکان کے سامنے رک گیا بد وقت قدم اٹھائے اور قریب آیا بنگا رایا ملاو ہے تھوک نگل کے استفسار کیا وہ کورس کی کتاب تھی اور ہر جگہ مل جاتی تھی دکاندار نے جھٹ اسے تھما دی ایڈم نے دونوں ہاتھوں میں اسے تھاما اور اوپر چہرے کے سامنے لے آیا دھوپ میں اس کا سرور چمک رہا تھا ملایا کا پھول از آدم بن محمد ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی پھر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کتاب واپس کر دی دکاندار حیران ہوا نہیں چاہیے ایسی کتابیں پڑھ کے ماضی کی خوفناک قید یاد آنے لگے گی اور اس سب کو یاد کرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے دل میں سوچا مگر کہا صرف اتنا ابھی نہیں کچھ وقت گزر جائے تو شاید اسے خرید لوں یا جیسے بچپن میں چوائس میں چھوڑ دیا تھا اب بھی چھوڑ دوں اس کو پڑھنا یا نہ پڑھنا میری اپنی چوائس ہے دکاندار نے کتاب رکھ لی اور ایک اچرتی نظر اس نوجوان پہ ڈالی جو اب قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا دنیا عجیب و غریب نمونوں سے بھری پڑی ہے دکاندار نے سوچا اور سر جھٹک کے واپس کام کرنے لگ گیا وہ گھر میں داخل ہوا تو چھوٹے باغیچے میں ٹھنڈی چھایا اتری تھی مرغی اپنے پنجوں میں پرسکون بیٹھی چوزوں کو پروں میں دبائے ہوئی تھی دیوار پہ رکھی باجرے کی پلیٹ سے پرندے دانے چگ رہے تھے اس نے اندر آ کے گیٹ بند کیا تو پرندے چھپاک سے اڑ گئے وہ سیدھا ہوا تو دیکھا برآمدے میں ماں کھڑی سوگوار گیری نظروں سے اسے دیکھ رہی ہے ماں کچھ ہوا ہے کیا اس کا ہاتھ دھیرے سے پہلو میں آ گرا نظریں ماں پہ جم گئی ایڈم فاطمہ کے والد نے شادی سے انکار کر دیا ہے منگنی کا سامان بھی واپس بھیج رہا ہے ایبو نے پلکے جھپکائی تو آنسو ٹوٹ کے گرتے گئے ایڈم نے دیکھا پہلے بائیں آنکھ سے آنسو گرا تھا اس نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان جب دکھ سے روتا ہے تو آنسو بائیں آنکھ سے پہلے گرتا ہے جب خوشی سے روتا ہے تو دائیں سے اس کی نظر اس آنسو کے ساتھ نیچے لڑکتی گئی میں نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے تمہاری نوکری کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا مجھے اس کے الفاظ ٹوٹے نوکری مل گئی ہے ایبو آنسو پہ ٹکی نظر ایبو کی تھوڑی کے ساتھ نیچے جھکی تنخواہ بھی اچھی ہے اور نوکری بھی وہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں اب نہیں بدلیں گے کوئی بات نہیں ایبو آنسو گرے بان میں جذب ہو گیا تو ایڈم کا سکتا ٹوٹا بس گہری سانس لی اور آگے آیا میں اب سوردہ نہیں ایڈم تم میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو مجھے معلوم ہے ایبو نے بے آواز روتے ہوئے اس کا بازو تھاما تو اس نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا نہیں ماں میں نے ایک بات جان لی ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لاتا ہے اور پھر نکال کے لے جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے مگر دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی کو کھویا نہ ہو سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں کوئی بے وفائی کے ہاتھوں کوئی موت کے باعث اور کوئی ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے مگر تمہارا کوئی قصور نہیں تھا بے قصور ہوتے ہوئے کوئی ہمیں چھوڑ دے یہ تو نا انصافی ہوتی ہے کہا نا لوگ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ سے قریب ہو سکیں میں اپنے اصل سے متعارف ہو چکا ہوں ماں مجھے زندگی کی کچھ کچھ سمجھ آنے لگی ہے میں نے فاطمہ کے لیے لکھنا نہیں چھوڑا کسی عام سی زندگی اور نوکری پہ راضی نہیں ہو گیا مجھے عام زندگی نہیں چاہیے ماضی نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر ایڈم بن محمد کے تایا اس کے بارے میں بڑے خواب دیکھ سکتے تھے تو ایڈم ان کو پورا بھی کر سکتا ہے ایڈم تم کچھ دن ہر چیز سے دور ہو کے چھٹیاں گزارنے کہیں دور چلے جاؤ اپنے ذہن کو سکون دو اور ایبو پریشانی سے اس کا اتنا پرسکون انداز دیکھ رہی تھی اس شور ہنگاموں سے بھرپور دنیا سے دور اس شور ہنگاموں سے بھرپور دنیا سے دور بہت چھٹیاں گزار لیں ایڈم نے ماسک کو بس دیکھا اب اس دنیا میں واپس آنے کا وقت ہے اب اس دنیا کی راز کھوجنے کا وقت ہے میں ملاقہ جا رہا ہوں وہاں کچھ ہے جو میرا منتظر ہے نرمی سے کہہ کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا ایبو اس سے بھیگی نظروں سے جاتے دیکھتی رہی وہ ٹوٹے دل کے ساتھ نوکری کیسے کرے گا وہ پریشان تھی مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل قدیم ملاقہ میں کب کا ٹوٹ چکا تھا اب تو دل کو دوبارہ سے جوڑنے کا وقت تھا رات بھر بارش برستی رہی تو صبح تک کیل کی سڑکیں خوب گیلی اور موسم خوب ٹھنڈا ہو چکا تھا سڑک پہ گاڑیاں معمول کی رفتار سے گزر رہی تھیں اور فٹ پاتھ پہ وان فاتح تیز تیز دوڑتا جا رہا تھا اس نے ٹراؤزر پہ سیاہ ہوڈی پہن رکھی تھی جس کی پیچھے کو گری تھی پسینے میں شراب کانوں میں ہینڈس فری لگائے بس بھاگتا جا رہا تھا ایک ایک دم سائیکل این اس کے سامنے آ رکا وہ تیزی سے رکا اور پھر پیچھے ہٹا اگر بر وقت نہ رکتا تو سائیکل والے سے ٹکرا جاتا کانوں سے ہینڈ فری نکالتے وہ خفگی سے اس لڑکے کو ٹوکنے لگا تھا کہ اس نے ایک پیکٹ فاتح کی طرف بڑھایا حالم کی طرف سے ہیلمٹ والے بائک میسنجر نے پیغام دیا پیکٹ تھمایا اور زن سے سائیکل موڑ کے آگے لے گیا فاتح نے گہری سانس بھری اور پیکٹ لیے ایک بینچ پہ آ بیٹھا جاگنگ کے باعث تنفس تیز تھا اور بال بھیگ چکے تھے اس نے پیکٹ کھولا تو اندر چند تصاویر تھی وہ باری باری ان کو دیکھے گیا پھر فون نکالا اور کال ملائی ایک کام تو کر دیا میں نے آپ کا حالم کی مطمئن آواز سنائی دی تھی فائل چرانے والی تالیا نہیں تھی اس کا ثبوت بھیج دیا ہے ہاں دیکھ رہا ہوں یہ سی سی ٹی وی کی تصاویر ہے وہ تصویروں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا ان میں وہ اشر کی پارٹی سے نکل کے کیب میں بیٹھتی دکھائی دے رہی تھی اور پھر وہ کیب میں اپنے گھر کے سامنے اتر رہی ہے اور یہ اس نے آخری تصویر کو سیدھا کیا یہ ایڈم ہے میرا باڈی مین یہ اس رات تاشا کی گاڑی میرے پورچ سے لے جا رہا ہے جی میں غلط تھا اس رات تالیا مراد آپ کے گھر نہیں آئی تھی وہ تو کیب میں گھر گئی تھی یعنی فائل تالیہ نے نہیں چلائی اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی میں خواہ خواہ اس کو الزام دیتا رہا حالم کی طرف خاموشی چھا گئی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا تو کیا ایڈم نے ہرگز نہیں حالم نے تیزی سے کہا وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ کار لے کر چلا گیا تھا یقیناً اشر نے کسی چور کو ہائر کیا ہوگا حالم تمہیں کیا میں بے وقوف لگتا ہوں اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے تصاویر پیکٹ میں ڈالی اگر تمہیں میرے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے جس میں ایڈم آتا اور جاتا دکھائی دے رہا ہے تو تمہیں اس رات کی پوری فوٹیج بھی مل گئی ہوگی جس میں وہ چور داخل ہوتا دکھائی دیا ہوگا سوال یہ ہے کہ تم مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے سر اشر نے فائل چرائی تھی چاہے جیسے بھی چرائی ہو میں نے آپ کو فائل واپس لا دی ہے اب ان بیکار باتوں میں کیوں الجھے ہیں کیا وہ کوئی میرا قریبی شخص ہے جسے تم بچا رہے ہو کوئی خاص ملازم میرا سیکرٹری عثمان مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کون میرا دشمن ہے اور دوست فاتح صاحب ان سوالوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جن کے جواب اگر معلوم ہو جائیں تو ہمیں برے لگیں اگر کسی قریبی شخص سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو میں سیکنڈ چانس پہ یقین رکھنے والا انسان ہوں خدا حافظ اور فون بند ہو گیا وہ جاگنگ کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی کار کے ساتھ تالیاں کھڑی تھی گارڈز فاصلے پہ مستعد کھڑے تھے اسے دیکھتے ہی وہ سیدھی ہوئی اور جوس کی بوتل اس کی طرف بڑھائی السلام علیکم سر فاتح نے سلام کا جواب دیا اور ایک گہری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے بوتل تھام لی تو یہ لڑکی چور نہیں تھی پھر ڈھکن کھولتے ہوئے سوچ کے بولا تمہاری پینٹنگ بن گئی ملاقہ والے گھر میں بنانا تھی انداز نرم تھا بس سمجھیں کام ہو ہی گیا ہے تم ابھی وہ گھر خریدنا چاہتی ہو سرسری سا پوچھتے ہوئے بوتل لبو سے لگائی تالیا سادگی سے مسکرائی نہیں سر میں چابی کچھ روز میں آپ کے حوالے کر دوں گی وان فاتح کے اندر افسوس سا بھرا مگر بولا کچھ نہیں خاموشی سے بوتل اونچی کی منتظر سی اس اس کا بوتل بوتل والا ہاتھ دیکھتی رہی کیونکہ نے کو ہی پکڑانی تھی ہاتھ کا زخم اب مندمل ہو چکا تھا نظریں انگلیوں سے کلائیوں تک پھسلی تو ایک دم وہ منجمد ہو گئی پھر احساس ہوا کہ وہ بوتل بڑھائے ہوئے ہے گڑبڑا کے جلدی سے اسے تھاما وہ ناخوش لگتا تھا آپ کا پسندیدہ جوس تھا یہ سر یہ بات نہیں ہے میرے ٹیسٹ آج کل کسی شہر کو پسند نہیں کر رہے وہ سر جھٹک کے بولا پھر اسے یکٹک خود کو دیکھتے پا کے پوچھا کیا آپ کی گھڑی دیکھ رہی تھی وہ سمجھ لی آپ یہ اپنے ساتھ آفس نہیں پہن کے آتے ہیں نا یہ فٹنس واچ ہے لڑکی صرف ورک آؤٹ کے وقت پہنتا ہوں وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا تالیا کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی اس رات وان فاتح کہاں گئے تھے یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے داتین وہ کار سے ٹیک لگائے مسکرا کے میسج ٹائپ کر رہی تھی اس رات کی ویڈیو میں گھر سے نکلتے فاتح نے فٹنس واچ پہن رکھی تھی وہ جاگنگ کے علاوہ اسے کبھی نہیں پہنتے وہ گھڑی ایک لو تھا فٹنس واچ میں جی پی ایس ہوتا ہے ہمیں اس گھڑی کا ڈیٹا چاہیے اس رات وہ کس سڑک کس جگہ سے گزرے ہیں اور وہاں کتنی دیر رہے ہیں سارا نقشہ سامنے آ جائے گا وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کروں اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے وہ واچ پہنی تھی اس کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی وہ اندر آیا تو اسرا ڈائننگ ٹیبل پہ موجود ناشتہ کر رہی تھی بس ایک نگاہ غلط اس پہ ڈالی اور تو اس پہ جام لگانے لگی تم کاغذات نامزدگی واپس لے رہے ہو یا نہیں فاتح عجیب انداز تھا اس کا تم نے اس رات تاشا کو ہمارے گھر سے کار لے جاتے خود دیکھا تھا وہ تولیے سے گردن پونچھتا سامنے آیا اور سنجیدگی سے پوچھا اسرا نے اس غیر متوقع سوال پہ چونکے اسے دیکھا پھر کندھے اچکائے ہاں اس نے کہا تھا کہ وہ کار لینے جا رہی ہے اور ملازموں نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ خدائی ہے کیوں ملازموں کو بلواؤ میں دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں اسرا نے زور سے چھری پیٹ میں رکھی اور چہرہ اٹھا کے ناگواری سے اسے دیکھا تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے کیا وہ تولیے کو گردن اور بازوں پہ ملتے ہوئے غور سے اسے دیکھا اتنا غصہ کیوں اسرا اسرا نے بے بسی سے نیپکن پرے پھینکا مجھے نہیں معلوم اس نے فائل چورائی تھی یا نہیں لیکن کیا ہم اس ٹاپک کو بند کر سکتے ہیں جب سے یہ لڑکی ہماری زندگی میں آئی ہے ہر چیز خراب ہونے لگی ہے وہ غصے سے کہہ رہی تھی کیا اب ہم اس کی وجہ سے صبح صبح لڑیں گے اس کو ہماری زندگی میں کون لایا ہے میں یا تم فاتح نے سوالیہ انداز میں کندھے اچکائے تم نے کہا اس کو ڈنر پہ بلاؤ اس کو اچھا ٹریٹ کرو وہ گھائل غزال خریدے گی تم نے کہا اسے ملاقہ والا گھر دے دو یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسے چوبیس گھنٹے سر پہ سوار کر لو وہ نہ جانے کس بات پہ اتنی غصہ تھی یہ صبح صبح یہاں کیوں آ جاتی ہے کیونکہ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ اسے جاب دو وہ باہر کھڑی اپنا کام کر رہی ہے تم اتنی اپسیٹ کیوں ہو رہی ہو وہ واقعی حیران ہو رہا تھا ایک پیسہ آج تک اس نے نہیں دیا میری نہ میں نہ گھر کے کرائے کی مد میں صرف پینٹنگ دی جو پتہ نہیں اصلی تھی یا نقلی مگر جب سے یہ آئی ہے تم گھر آنا بھول گئے ہو اسرا ہماری الیکشن کیمپین شروع ہو رہی ہے تمہیں معلوم ہے میں مصروف اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ مت قدم رکھو اس دل دل میں ایک آریانہ کو کھنا کم تھا کیا میرے دوسرے بچے بھی دشمنوں کے نشانوں پہ آ جائیں گے ہم تاشا اور اس فائل کی بات کر رہے تھے یہ آریانہ درمیان میں کہاں سے آ گئی وہ جو بات کو گھما پھرا کے دور لے گئی تھی اپنی چوری پکڑے جانے پہ غصے سے کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی آریانہ درمیان سے چلی گئی ہے یہی تو سارا غم ہے فاتح بہرحال اس لڑکی کو میں تمہارے ساتھ کام کرتے نہیں دیکھنا چاہتی اسے فارغ کرو پلیز وہ اچھا کام کر رہی ہے میں اسے کیوں فارغ کروں کل تک تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اب اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے فائل نہیں چرائی تھی بس وہ اطمینان سے کہتا اندر کی طرف پڑ گیا اسرا دھک سے رہ گئی جرم سے زیادہ جرم کو کور اپ کرنا اس کے لیے ٹک ٹک کرتا بام بن چکا تھا اب وہ کیا کرے اشر نے بھی شام کو منعقد ہونے والی اس پارٹی میں جانا تھا جہاں اس وقت تالیہ وان فاتح اور اسرا محمود کے ساتھ موجود تھی لیکن ہر کوئی دبے الفاظ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اشر نہیں آیا نہ آئے گا جب سے اس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے وہ کھل کے فاتح سے کنارہ کشی اختیار کر رہا تھا پارٹی ایک ریسٹورانٹ کے ٹیرس پہ منعقد کی گئی تھی یہاں ہر شام کانسرٹ ہوتے کبھی آرٹ کی نمائش لگتی کبھی شادیاں ہوتی یہ کیل کا ایک الیٹ ریسٹورانٹ تھا ٹیرس پہ دور دور تک کرسیاں میزیں لگی تھیں اوپر آسمان نظر آ رہا تھا اور ریلنگ سے جھانکو تو نیچے بہتا ٹریفک دکھائی دیتا تھا وہ اس وقت دونوں کے ہاتھ ریلنگ پہ رکھے گردن اٹھایا آسمان کو دیکھ رہی تھی گردن پوری اٹھانے سے سنہرے بالوں کی پونی پیچھے سے نیچے جھک گئی تھی تم موقع کی مناسبت سے تیار نہیں ہوئی اسرا کی آواز پہ وہ چونک کے پلٹی تو دیکھا اسرا تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو ٹائٹس پہ گھٹنوں تک آتا سفید فراک پہنے کندھے پہ بیگ لیے سادہ سی کھڑی تھی خود اسرا نے روایتی باجو رنگ پہن رکھا تھا اور بالوں کو جوڑے میں باندھ کے کانوں سے ہیرے لٹکائے ہوئے تھے میں اپنا مقام نہیں بھولتی مسز اسرا وہ بظاہر مسکرا کے بولی البتہ اسرا کا طنز اسے چبا تھا میں یہاں ایک باڈی وومن ہوں مہمان نہیں میرا کام صرف فاتح صاحب کی زندگی کو ترتیب سے رکھنا ہے گڈ اسرا نے رکھائی انداز میں شانے اچکائے پھر مڑ کے فاتح کو دیکھا جو قریب کھڑا کسی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا اسی اسنا میں دوسری طرف کھڑی کچھ لڑکیوں اور لڑکوں پہ اسرا کی نظر پڑی جو فاتح کو دیکھ کے سرگوشیوں میں دبی دبی پرجوش ہنسی کے ساتھ بات کر رہے تھے سنو تالیہ اسرا نے تحکم سے ابرو سے اشارہ کیا گیدرنگ میں تمہارا کام فاتح کو ان غیر ضروری جھنجھٹوں سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکے رائٹ حکم دے کے وہ آگے بڑھ گئی اسی پل فاتح دوست سے بات ختم کر کے ان کی طرف پلٹا کیوں تالیہ کے کیوں پہ جہاں اسرا بے یقینی سے مڑی وہاں وہ جو ان کی طرف آ رہا تھا ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا کیا مطلب کیوں یہ تمہارا کام ہے اسرا نے بگڑ کے ابرو چڑھائے نہیں مسز اسرا یہ میرا کام نہیں ہے میں پرسنل ایڈ ہوں کنیز نہیں یہ اکیسویں صدی ہے اور ذہنوں کو غلام بنانا مشکل ہے میم اگر فاتح صاحب کو خوش آمدی پرسنل ایڈس کی عادت رہی ہے تو ان کو یہ عادت بدلنی پڑے گی میرا کام ان کی سیاسی زندگی کو ترتیب میں رکھنا ہے مگر میں فاتح صاحب کو ملیشیا کی عوام کو جھنجھٹ کہنے کی اجازت نہیں دے سکتی وہ اگر اس مقام پہ ہیں تو اس عوام کے ووٹ کی وجہ سے ہیں یہ لوگ ان سے پیار سے ملنے آتے ہیں اور ایک باڈی وومن کی حیثیت سے میرا فرض ان کو روکنا نہیں بلکہ یہ ہے سادگی اور سکون سے کہہ کے اس نے اپنے سیاہ زمبیل سے ایک سیلفی سٹک نکالی اسرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے موبائل خد سے سٹک میں لگایا اور مسکرا کے اس گروپ کی طرف مڑی جو چند قدم دور تھا اور جوش اور ہچکچاہٹ سے پرے کھڑا تھا صرف ایک تصویر وان فاتح کی باڈی وومن مسکرا کے گروپ کو کہہ رہی تھی اور جہاں اسرا ہکا بکا کھڑی رہ گئی فاتح بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا وہاں گروپ کے لڑکے لڑکیوں کے چہروں پہ بے یقینی بھری خوشی پھیلی وہ دوڑ کے اس طرف آئے اسرا اور فاتح میں کان کے انداز میں ساتھ ساتھ ہوئے چہروں پہ خود بخود مسکراہٹ تاریخ کر دی لڑکے لڑکیاں دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور تالیاں ان دونوں کے آگے آ گئی smile everyone with selfie stick بلند کے مسکرا کے تصاویریں اتار رہی تھی تصویریں کھنچوا کے لوگ ہاتھ ملاتے اور ہٹ جاتے دونوں میاں بیوی مسکرا مسکرا کے تصاویر کھنچوا رہے تھے پارٹی میں دیگر مہمان مڑ مڑ کے ان کو دیکھ رہے تھے وہاں رش سا لگ گیا آخری شخص سٹا تو تالیہ نے سیلفی اسٹک نیچے کر لی اور خوش اخلاقی سے بولی آپ کو تصاویر ہمارے فیس بک پیج سے مل جائیں گی ایکسکیوز ناؤ اور ساتھ ہی مڑ کے ان دونوں کو آگے چلنے کا اشارہ کیا فاتح نے ہجوم کو مسکرا کے ہاتھ ہلایا اور مڑ گیا اسرا نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی مگر چہرے پہ جبری مسکراہٹ تھی رش ادب سے چھٹ گیا اور وہ تینوں محفوظ گوشے کی طرف چلے آئے وہ ایک دفعہ پھر سے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے جھک کے نیچے دیکھنے لگی جب تھوڑی دیر بعد وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا آئی ایم سوری تاشا وہ چونک کی سی بھی ہوئی فاتح گلاس تھامے اس کو افسوس سے دیکھ رہا تھا سیاہ کوٹ سے جھلکتی سفید کالر والی شرٹ ماتھے پہ سلیقے سے جمے بال وہ اس کرتے پجامے والے غلام سے کس قدر مختلف تھا تالیا کی نظریں اس کی آنکھوں پہ جم گئی کیوں سر میں نے تم پہ اس فائل کے لیے شک کیا مجھے معلوم ہے تم نے وہ نہیں چرائی تھی ڈھیر سارے آنسو ایک دم اس کے حلق میں جمع ہوئے مگر وہ خشک آنکھوں سے مسکرائی کیا معلوم واقعی چرائی ہو فاتح نے مسکرا کے شانے اچکائے اور گلاس سے گھون بھرا پھر ناپسندیدگی سے چپ چاپ گلاس واپس رکھ دیا اس کی ذائقے کی حس متاثر ہو چکی تھی پتا نہیں کیوں آپ چاہتے ہیں میں وہ گھر خرید لوں میں نے ایسا کب کہا وہ انجان بن گیا تالیا چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے وہ ازلی بے نیازی سے مسکرا کے بولا دونوں ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے اور نیچے دور تک بہتا روشن ٹریفک نظر آ رہا تھا آپ کو فنڈس چاہیے ہے نا وہ بنا پلک جھپ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اگر میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا تمہارا مطلب ہے تو میرا گھر بکوا سکتی ہو میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو وہاں سے پیسے دلوا سکتی ہوں جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو تو کیا آپ میری ایک بات مانیں گے وہ کیا وہ بات میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میں فنڈس کا چیک آپ کے ہاتھ میں تھماؤں گی پھر توقف سے بولی چیئرمین صاحب چیئرمین صاحب فاتح نے ابرو اٹھا کے اس سے دیکھا یہ قبل از وقت ہے لڑکی مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان بچاتا ہے اور مجھے بہت کچھ کرنا آتا ہے پہلی چیز ہے مثبت سوچ چیئرمین صاحب پھر گڑی دیکھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گھر چلی جاؤں مجھے کچھ کام کرنی ہے پارٹی ویسے بھی ختم ہونے والی ہے جی مگر آپ کا گھر دوسرے کونے پہ ہے ڈرائیور آپ کو ڈراپ کر دے گا اور پھر میں بس پکڑوں گی تو دیر ہو جائے گی اور ہم پہلے تمہیں ڈراپ کریں گے سمپل وہ کتے انداز میں کہہ کے مڑ گیا اسے کوئی بلا رہا تھا وہ داس مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی اس کا رویہ بدلنے لگا تھا تالیہ کی ایمانداری کا یقین ہو جانا سب کچھ بدل رہا تھا اور اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ وہی حالم ہے تو وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا وہ جتنی کوشش کرتی اس کے راز اور جھوٹ پھر کسی کونے سے نکل کے اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے تھے عثمان کار چلا رہا تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی وہ دونوں میاں بیوی پیچھے بیٹھے تھے فاتح بے نیازی سے باہر دیکھ رہا تھا البتہ اسرا کو رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا یہ سیلفیز والی حرکت غیر دانش مندانہ تھی تالیہ ہجوم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے فاتح کی یہ سیکیورٹی کے لیے بھی غیر مناسب تھا بلاخر وہ تمبی کرتے ہوئے بولی آج تو ہو گیا مگر کوشش کرنا کیا آئندہ ہم ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں نمبر ٹو پہ تالیہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی موبائل چہرے کے سامنے کیے جوش سے دی فاتح نے چونک کے اسے دیکھا وہ ڈرائیونگ سیٹ سے پیچھے بیٹھا تھا اور اس کا نیم رخ دیکھ سکتا تھا عثمان نے نوجوان کا چیئرمین کے نام سے وہ تصاویر ٹویٹ کی تھی اور اب وہ تمام لڑکی لڑکیاں اس ہیش ٹیگ کو آگے پھیلا رہے ہیں ساتھ ہی عثمان نے پارٹی ممبر شپ کے لیے لنک ڈال دیا ہے پارٹی الیکشن میں یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے نا اس نے فون فاتح کی طرف بڑھا دیا فاتح نے اینک آنکھوں پہ لگائی اور مسکرا کے چمکتی اسکرین پہ انگلی پھیرنے لگا پھر فون واپس کر دیا تعریف و توصیف کے بجائے ایک مسکراہٹ کافی تھی بس یہی ڈراپ کر دے مجھے اس کے گھر کا گیٹ سامنے آیا تو عثمان نے کار روکی ہیڈ لائٹس نے گیٹ کو روشن کیا تو گیٹ سے نصب لیٹر باکس کے اوپر رکھی سجی ہوئی ٹوکری صاف دکھائی دی تالیہ کی نظریں اس پہ رکی تو وہ بے چین ہو کے سیدھی ہوئی اسرا نے گردن اونچی کر کے اس کا انداز دیکھا میں میں چلتی ہوں بیگ اٹھاتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی پھر رک کے مروتن کہا آپ لوگ اندر آئے نا کافی پیتے ہیں ساتھ فاتح مسکرا کے نفی میں سر ہلا کے انکار کرنے ہی لگا تھا کہ شیور مجھے بھی کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی اسرا ایک دم مسکرا کے بولی تو فاتح نے پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا آنکھوں میں تنبیہ کی مگر بے سود تالیہ سنبھل کے جلدی سے بولی پلیز نا عثمان کار اندر لے آؤ خود وہ تیزی سے باہر نکل گئی جلدی سے گیٹ کھولا اور پھر ٹوکری اٹھائی اوپر کارڈ رکھا تھا ایڈم کی لکھائی میں لکھا وان فاتح کی طرف سے یا اللہ ایڈم تمہیں کسی کوموڈو ڈریگن کے آگے ڈالوں گی میں کسی دن جلدی سے کاٹ کے دو ٹکڑے کیے اور ان کو بیگ میں پھینکا پھر کوکو پھل اور چاکلیٹ سے بھری ٹوکری اٹھا لی کار اب تک اندر آ چکی تھی اسرا نے کھڑکی سے اس کا کارڈ پھاڑنا غور سے دیکھا تھا اتنا خوبصورت تحفہ بھیجنے والوں کا کارڈ پھاڑنا اچھی بات نہیں ہے تالیہ وہ نیچے اترتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولی فاتح نے بھی اترتے ہوئے ایک اچٹتی نظر تالیا کی ٹوکری پہ ڈالی بھیجنے والا خود غرض ہے واپس آنے کے بجائے تحفے بھیجتا ہے تاکہ میں اسے بھول نہ جاؤں اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا ہمارے رشتے پہ ایک تکھی نظر فاتح پہ ڈال کے بولی اسرا نے دلچسپی سے ابرو اکٹھے کیے یعنی یہ یقیناً تاشا کے شوہر کی طرف سے ہوں گی کان بلیو کو اتنی چاکلیٹس کیسے کھا سکتا ہے وہ بھری ہوئی ٹوکری کو دیکھ کے جھرجری لیتا دروازے کی طرف بڑھا تو اسرا چونکی بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا تمہارا شوہر بھی ہے وہ دروازے تک آئی اور اسے کھولتے ہوئے سرد نہری سے بولی بالکل ہے میں اسرا اور میرا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بھلے کوئی کچھ بھی کر لے تاشا کا ہسبینڈ دوسرے ملک میں ہوتا ہے سفر وغیرہ پہ فاتح آگے بڑھتے ہوئے بیوی کو بتا رہا تھا تالیا نے دروازہ کھولا تو سامنے لانچ سفید بتیوں سے جگمگا رہا تھا آ گئی تم اس مغرور انسان کی خدمتیں کر کے آج کسی کا دایا ہاتھ کٹوایا شہزادی صاحبہ نے یا نہیں داتن اور ایڈم ایک ساتھ بولے تھے وہ دونوں بڑے صوفے پہ بیٹھے تھے لیپ ٹاپ سامنے رکھا تھا اور ایک بڑا سا کیک آدھا کھایا پڑا تھا تالیا نے ان کو بری طرح گھورا اور سامنے سے ہٹی پیچھے سے فاتح اسرا اور عثمان اندر داخل ہوئے تو جہاں داتن کا چمچ پلیٹ میں آ گرا وہیں ایڈم ہکا بکا سا کھڑا ہوا ایڈم تم یہاں ان تینوں کو جھٹکا لگا تھا ایڈم کی زبان جیسے گم ہو گئی ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگا یہ لیانا صابری ہے میری دوست اور ایڈم سے میری حال ہی میں بہت اچھی دوستی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں ایڈم اور لیانا میرے گھر کے ری ڈیکور کے لیے کام کر رہے ہیں اسی لیے میں آج جلدی گھر آنا چاہتی تھی تاکہ یہ شاپنگ لسٹ فائنل کر دوں وہ جلدی جلدی بتاتی آگے آئی اور تھک سے لیپ ٹاپ فول کیا کاغذات اکٹھے کر کے داتن کو تھمائے مہمانوں کے لیے جگہ صاف کرو بظاہر مسکرا کے کہا داتے نے جلدی سے سلام کیا اور سارے کاغذات جو فاتح کی استاد کی نقل و حرکت کی پرنٹ آؤٹ تھے سمیٹ کے اٹھ گئی سو ایڈم اور تم اچھے دوست ہو ہوں کچھ دیر بعد بڑے صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھے فاتح نے باری باری دلچسپی سے دونوں کو دیکھ کے پوچھا عثمان بھی گاہے بگاہے ایک چپتی ہوئی نظر ایڈم پہ ڈالتا تھا وہ سرمایہ گھبرایا ہوا کم اعتماد لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو پچھلے ماہ وان فاتح کا باڈی مین بننے آیا تھا یہ تو ایک اچھا لباس پہنے پر اعتماد اور پرسکون سا نوجوان لگتا تھا جی مسز اسرا کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے ایڈم سے متعارف کروایا تالیا سامنے والے صوفے پہ بیٹھی تھی ایڈم قریب تھا بس جبری مسکرا کے وضاحت دینے لگی اسرا کے لیے مزید خود کو روکنا مشکل تھا دلچسپی سے پوچھنے لگی تو تمہارا شوہر اس کی بات کرتے ہیں کچن میں کھڑی داتے نے گردن گھما کے اور ایڈم نے پوری آنکھیں نکال کے تالیا کو دیکھا جی پوچھیے تالیا اسرا کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی تلے بند مٹھی جمائے دلچسپی سے مسکرا رہی تھی تمہارا شوہر کہاں ہے جیل میں قید میں داتن اور ایڈم ایک ساتھ بولے تھے داتن تو زیر لب بولی مگر ایڈم کا ٹھنڈا سانس لے کر فاتح کو دیکھ کے قید میں کہنا سب کو سنائی دیا قید میں فاتح نے ابرو اٹھایا شادی سے بڑی قید کیا ہو سکتی ہے بھلا تالیا دان پہ دان جما کے جبرن مسکرائی شادی قید تو نہیں ہوتی تم ایسا کیوں سمجھتی ہو وہ حیران ہوا پھر نظریں گھما کے کونے میں رکھی کوکو پھل پھلکی ٹوکری کو دیکھا تو کیا وہ واپس نہیں آئے گا وہ واقعی اپنی باڈی وومن کی شادی کے لیے فکر مند ہوا بھلا دینے والوں کی واپسی مشکل ہے سر ایڈم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا میں کافی لاتی ہوں تالیہ جلدی سے کہہ کے اٹھی ایڈم کو تعدیبی نظروں سے گھورا بھی صحیح مگر وہ اسی سادگی سے ان دونوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا چیتالیہ کا شوہر ہر ہفتے ان کو چاکلیٹ سے بھری ٹوکری بھیجتا ہے مگر خود واپس آنے سے انکاری ہے آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے شاید مجبور فاتح نے محتاط انداز میں شانیاں چکائی کسی کے بارے میں یوں ججمنٹ پاس کرنا اچھا نہیں لگتا ویسے وہ کچن میں آئی اور جلدی جلدی چولہے پہ پانی رکھنے لگی داتے نے اس کے قریب کھسکی اور سرگوشی کی یہ کیا کہہ رہا ہے اگنور کرو وہ نظر ملائے بغیر تیز تیز کام کرتے ہوئے داتن سے کہنے لگی سر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی ایڈم نے بات کا رخ بدلا صوفے کی پشتے بازو پھیلائے بیٹھے فاتح نے حوصلہ افزا انداز میں سر کو خم دیا پوچھو آپ اپنے ملاقہ والے گھر میں کم ہی رہتے ہیں کم ہم تو سال میں دو چار دفعہ ہی وہاں جاتے ہیں اسرا نے شانے اچکائے نظریں کچن میں کھڑی تالیا پہ جمی تھی آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ گھر کسی کو کرائے پہ دیا تھا کرائے پہ نہیں فاتح مختصرن بولا تو اسرا نے چونک کے اسے دیکھا اپنے اس برڈ واچر دوست کو تو دیا تھا پچھلے سرما میں بھول گئے وہ کرائے پہ تھوڑی تھا چند دن کے لیے چھٹیاں گزارنے آیا تھا وہ فاتح نے فوراً کہا تو ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا برڈ واچر ہاں تمہارے فاتح صاحب کا ایک دوست تھا پورا مہینہ رہا تھا دسمبر میں سارا دن پینٹنگ کرتا تھا یا آسمان پہ خوردبین سے پرندے دیکھتا تھا اسرا بولے جا رہی تھی تو فاتح نے پہلو بدلا ایڈم اس روز اشر کی پارٹی کے بعد تاشا کی کار ہمارے گھر سے کون لینے آیا تھا اسرا کو ایک دم سام سونگ گیا ٹرے میں پرچ پیالیا رکھتی تالیہ کے ہاتھ میں کانچ ٹکرائی ایڈم نے ایک نظر اسرا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ملے جلے تاثرات ابھرے تھے اس نے ایڈم کو منع کیا تھا کہ وہ فاتح کو نہیں بتائے گا میں لایا تھا مسز اسرا کو بتایا تھا میں نے ان سے باقاعدہ اجازت لی تھی شاید بلکہ میم کو میرا چیتالیہ کے لیے کام کرنا اچھا لگا تھا اور اس کام کے انہوں نے مجھے زائد پیسے بھی دیے تھے تنخواہ کے علاوہ کیوں سر کوئی خاص وجہ ہے کیا معصومیت سے ایڈم بن محمد نے سب اگل دیا اسرا بد وقت خود کو سنبھالے بیٹھی رہی فاتح کا چہرہ بھی بظاہر بالکل پرسکون تھا اس نے بس مسکرا کے سر کو خم دیا لاؤنچ میں خاموشی چھا گئی تالیا جلدی سے ٹرے میں بھاپ اور آتی پیالیاں رکھے لے آئی میز پہ ٹرے رکھی اور چائے دان کو پہلے کپ میں انڈیلا یہ کافی تو نہیں ہے اسرا نے دھار کا رنگ دیکھ کے ذرا نخوت سے کہا بظاہر پچھلے موضوع کو بدلا یہ کافی سے اچھی ہے مسز اسرا اسرا اور عثمان کو ان کے کپ پکڑائے پھر فاتح کے سامنے آئی اور چینک سے اس کے کپ میں کہوا انڈیلنے لگی چینک اونچی کر لی سبز بھوری دھار سی لمبی ہو کے کپ میں گرنے لگی وہ مہک وہ دھار گرنے کا انداز پان فاتح یک تک اس دھار کو دیکھے گیا سوری تالیہ مگر اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے اسرا نے گھون بھر کی پیالی رکھ دی مگر وہ صرف فاتح کو دیکھ رہی تھی اس نے پیالی اٹھائی پرچ پیالی کی کانچ آپس میں ٹکرائی ماضی کی یادیں اس کے سامنے ارد گرد بکھرنے لگی مگر وان فاتح کے دماغ کی سلیٹ صاف تھی بس کپ لبوں سے لگایا چند گھون بھرے یہ کون سی چائے ہے اسے جیسے خوشگوار حیرت نے آن لیا تھا یہ ان پتوں کی چائے ہے جو قدیم چین میں پائے جاتے تھے ان کا ذائقہ چند صدیوں پہلے کے پتوں جیسا تو نہیں ہے مگر میں نے ان کو اپنے لون میں اگایا ہے کوئی کھاد نہیں ڈالتی یہ بالکل آرگینک طریقے سے بڑے ہو رہے ہیں آپ کو اچھی لگی چائے چیئرمین ہوں مختلف ہے وہ گھون در گھون پی رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے ذہن کے کسی خانے پہ وہ مہک اور ذائقہ دستک دے رہا ہو مگر اندھیرا اتنا تھا کہ کوئی دروازہ دکھائی نہ دیتا تھا وہ لوگ جس وقت رخصت ہوئے تالیہ نے گھر کا دروازہ بند کیا اور آندھی طوفان کی طرح ان دونوں کی طرف آئی تم نے وہ ٹوکری میرے گھر کے باہر رکھ دی کیوں اور اسرا پہ شک کیوں دلوایا ان کو اور آپ کب تک ان سے چھپاتی رہیں گی کہ ان کی بیوی ان کو دھوکہ دے رہی ہے میں ان کی کسی لڑائی کی وجہ نہیں بننا چاہتی تم نے وہ ٹوکری کیوں وہاں رکھی کیونکہ ان کا حکم تھا کہ اس کو آپ کے دروازے پہ رکھنا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ انہیں ساتھ لے آئیں گی ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تم اس کے ساتھ اپنی تصاویر ٹویٹ کر رہی ہوگی ان دونوں کے درمیان داتن نے بھی غصے سے مداخلت کی میں ان کی باڈی وومن ہوں میں ٹی وی اور اخبارات میں ان کے ساتھ نظر آؤں گی تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ غصے سے چلائی تھی اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تالیہ کہ تم نے اسی شہر میں بیسو اسکیم کیے ہیں کوئی نہ کوئی تمہیں پہچان لے گا کسی ویٹرس کسی ملازمہ کسی ریسیپشنسٹ کے روپ میں مجھے پرواہ نہیں ہے جب میں نے رستہ درست کر لیا تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ تلخی سے بولی اور پھر پرس سے ایک موبائل اور گھڑی نکال کے میز پہ رکھی اگر تم دونوں نے اپنی جرا مکمل کر لی ہو تو اس واچ پہ کام کرو اس کا جی پی ایس ڈیٹا نکالو اور معلوم کرو کہ وہ اس رات کہاں گیا تھا برہمی سے کہتی اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور صوفے پہ بیٹھی وہ دونوں خاموشی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے آپ ماشاء اللہ ان کا موبائل بھی چرا لائیں اس کی جگہ ایک خراب بیٹری کا ہو بہو یہی موبائل رکھ دیا ہے صبح تک فاتح صاحب کو بدلے موبائل کا علم نہیں ہوگا صبح اصلی موبائل واپس رکھ دوں گی پھر تفتیشی نظروں سے ایڈم کو دیکھا اور یہ تم سن باؤ کے گھر کا کیوں پوچھ رہے تھے کیونکہ اس گھر میں کچھ ہے جو صحیح نہیں ہے شاید تیسرا خزانہ ہے جو پہ اس نے غصے سے ٹوکا کوئی خزانہ نہیں ہے وہاں میں نے کم اپنی زندگی خراب کی ہے خزانے کے پیچھے جو تم بھی اب اسی کے لالچ میں پڑ گئے ہو میں وہ گھر ان کو واپس کر رہی ہوں ایڈم اس بات پہ پریشان ہو گیا اچھا کل آپ کی چھٹی ہے ہم دونوں ملاقہ جاتے ہیں آپ اس رات کا سراغ لگانا اور میں خزانے کا اگر میں کل ناکام ہو گیا تو ٹھیک ورنہ آپ وہ گھر ان کو واپس نہیں کریں گی اس نے گھور کے ایڈم کو دیکھا ایک دن صرف ایک دن ہے تمہارے پاس جو کرنا ہے کر لو داتن خاموشی سے کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتی رہی وہ دونوں اپنی باتوں میں بھول جاتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے کسی خاص راز سے نا واقف ہے یہ رہا وان فاتح کا روٹ نے اسکرین سامنے کی وہ پولیس اسٹیشن سے نکل کے پیدل چلنے لگا ان گلیوں کو عبور کر کے اس گلی کے اس گھر میں گیا کافی دیر وہ یہاں رہا پھر وہ باہر نکلا اور اسکرین پہ بنے نقشے پہ سرخ لکیر بنی تھی داتن انگلی اس لکیر پہ پھرتی بولے جا رہی تھی یہاں ٹیلی فون بوتھ ہے شاید میں اس جگہ کو پہچانتی ہوں اس نے کوئی کال کی تھی عثمان کو کال کی تھی انہوں نے ایڈم تیزی سے بولا عثمان نے ذکر کیا تھا اس رات فاتح صاحب کی کال کا جس میں انہوں نے مجھے پیسے بھیجنے کو کہا تھا کس چیز کے پیسے داتے نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا ایڈم چپ رہا بس ایک نظر کوکو پھل کی ٹوکری پہ ڈالی یہ گھر تالیا نے اس گھر پہ انگلی رکھی مجھے اس گھر جانا ہے وہ سوچتے ہوئے ایک عزم سے بولی تھی بہت سے سوالوں کے جواب ملنے والے تھے گھر آتے ہی فاتح سنجیدہ چہرے کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا تو اسرا کا دل بری طرح دھڑکا مگر پھر بڑے حوصلے سے گردن کڑا کے پیچھے آئے تمہیں کیا ہوا بظاہر لالنی سے پوچھا تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تاشا کار پک کرنے نہیں آئی تھی اور تم جانتی تھی وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ جمائے سامنے کھڑا سے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا تاکہ تم میرے بھائی پہ الزام نہ لگاؤ اگر میں تالیا پہ شک نہ کرتی تو تم فوراً سارا ملبہ میرے بھائی پہ گرا دیتے وہ تو میں نے تب بھی گرا دیا تھا تم چپ ہو گئی تھی نہیں اسرا وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا ماتھے پہ بل پڑے تھے اور رنگت سرخ ہو رہی تھی تم نے مجھ سے غلط بیان کی تم اپنے کسی ملازم کو بچا رہی تھی یا شاید وہ جیسے چونکا شاید خود کو فاتح اتنا بڑا ایشو ہے نہیں جتنا تم اس کو بنا رہے وہ چیخ پڑی ایک فائل ہی تو تھی فائل نہیں تھی وفاداری تھی سچ تھا اسرا خدا کی قسم اگر مجھے کبھی علم ہوا کہ تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے تو تو کیا کرو گے کیا کرو گے تم ہاں وہ غصے سے بولی سارے خوف خدشے ظاہر ہو گئے اور اس نے گویا سینا تان لیا دی تھی میں نے وہ فائل اشر کو خود دی تھی میں نے تاکہ تم اس گھر کو جسے میں نے اتنے پیار سے سجایا تھا یوں نہ بیچو تم جب سادہ طریقے سے میری بات نہیں سن رہے تھے تو مجھے یہی طریقہ استعمال کرنا پڑا ہاں دیا ہے میں نے تمہیں دھوکا لیکن صرف تمہاری محبت میں کیا کرو گے تم ہاں چھوڑ دو گے مجھے وہ تو تم تب سے چھوڑ چکے ہو جب سے آریانہ کھوئی ہے میری بیٹی کے ساتھ ہماری شادی بھی کہیں کھو گئی ہے فاتح تم بھی کھو گئے ہو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے غصے سے بولتے بولتے ایک دم وہ رو پڑی وہ بالکل سن کھڑا صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا تم اتنی ناخوش ہو میرے کام سے وہ افسوس سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا دکھ اتنا شدید تھا کہ دل کٹ گیا جب تم میری ہر بات اور دلیل سننے کے دروازے ہی بند کر دو گے تو بتاؤ تمہارے گھر والے کہاں جائیں ہم کس سے فریاد کریں میری ایک بیٹی کو تمہاری سیاست نے مار دیا میرے باقی بچوں کو خطرے میں مر ڈالو یہ فکرہ بار بار سن کے بھی تم نظر انداز کر دیتے ہو کیونکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے مگر واللہ میں ڈرتی ہوں اور میں تمہیں یہ الیکشن نہیں لڑنے دوں گی یاد رکھنا اس نے تنفر سے فاتح کو دیکھتے ہوئے مٹھیوں سے آنسو رگڑے اور پیر پٹختے باہر نکل گئے وان فاتح کی رنگت بالکل سفید ہو گئی تھی دکھ اور صدمہ بہت شدید تھا وہ چپ چاپ باہر آیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا اوپر زینوں کے سرے پہ آریانہ اپنے سفید فراک پھلائے بیٹھی تھی اسے اوپر آتے دیکھ کے بولی آپ کو ہمیشہ سے ماما پہ شک تھا ہے نا تالیہ کو صرف اس لیے الزام دیتے تھے کیونکہ آپ یہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی اپنی بیوی ایسا کر سکتی ہے اب آپ اس شادی میں کیسے رہیں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ سے یوں خیانت کر سکتی ہے آریانہ یوں نہیں جانا چاہیے تھا وہ درست کہتی ہے تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ بھی کہیں کھوسا گیا ہے وہ سوگواریت سے کہتا زینے چڑھتا گیا وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا آریانہ سے بھی نہیں جدید ملاقہ میں رات بھر بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے صبح سارا شہر دھلا دھلایا سا کھڑا تھا سڑکیں گھیری تھیں اور درختوں کے پتے قطروں سے جگمگا رہے تھے ایسے میں تالیا اور سہانی صبح ایک سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی لمبی اسکرٹ پہ سفید منی کوٹ پہنے بالوں پہ ترچا ہیڈ جمائے وہ موبائل پہ جی پی ایس کے بتائے رستے کا تعاقب کرتی احتیاط سے قدم بڑھا رہی وان فاتح کا اس رات کا سارا روٹ اس کے سامنے تھا سفر اپنے اختتام کو تھا ایڈم کو اس نے سن باغ والے گھر میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ابھی تک ان تاروں کے پیچھے لگا ہوا تھا اور خود تنہا یہاں آئی تھی داتن کیل میں ہی تھی تالیا نے گزشتہ رات اسے ایک نیا کام تھما دیا تھا تم نے اوپو ریسرچ کرنی ہے میری موٹی دوست یعنی کہ مخالف امیدوار کی تحقیق کروانی ہے داتن نے پھر سے پوچھا ہاں داتے جب بھی کوئی الیکشن شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مخالف امیدوار کی ریسرچ ہی کی جاتی ہے کوئی اسکینڈل کوئی جرم کچھ بھی ایسا ڈھونڈنا ہوتا ہے جو اس کے خلاف استعمال کیا جا سکے لیکن عثمان اور پوری کیمپین ٹیم پہلے ہی فاتح کے مخالف امیدواروں پہ ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ہم ان کے اوپر ریسرچ نہیں کریں گے تو پھر کس پہ کریں گے داتے نے حیرت سے اسے دیکھا شہزادی تاشا ایک ناز سے مسکرائی تھی اس پہ جس پہ دوسرے سارے امیدوار ریسرچ کر رہے ہوں یعنی وان فاتح بن پہ تالیہ تم اپنے ہی امیدوار کے راز ڈھونڈنا چاہتی ہو داتن کو جیسے صدمہ ہوا صرف اس لیے کہ اگر میں ڈھونڈ سکتی ہوں تو کوئی اور بھی ڈھونڈ سکتا ہے اور اگر دوسروں کو وہ راز مل جائیں تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے فاتح کے فائنینشیل ریکارڈز اسکینڈلز دوست وغیرہ سب کی چھان بین کرو اور جو بھی ملے مجھے بتاؤ دوسرے امیدواروں کے ریسرچز اور تم میں فرق ہے داتے اگر وان فاتح کا کوئی مجرمانہ راز ہے تو صرف تم اس کو ڈھونڈ سکتی ہو کیونکہ وہ مسکرا کے بولی it takes a thief to catch a thief داتے نے بس افسوس سے اس کی ہر دھرمی کو دیکھا تعمیل اس کی مجبوری تھی دوستوں کی محبت کبھی کبھی انسان کو خود اپنی حدود آسمانے پہ مجبور کر دیتی ہے اور اب تالیا وہاں ملاقہ کی گلیوں میں جی پی ایس کو دیکھتی بھٹکتی پھر رہی تھی سڑک پہ ٹریفک تیز رفتاری سے گزر رہا تھا وہ صاف دیکھ سکتی تھی ڈرائیو کرتے لوگوں کے کانوں سے لگے ہینڈس فری اور ان کے ہلتے لب سڑک کنارے اخبار کھلے بیٹھے معمر لوگ ایسے میں وہ اندر ایک گلی کی طرف مڑ گئی گلی آگے جا کے تنگ ہونے لگی اس کی دیواریں نیلی اینٹوں کی بنی وہ اینٹوں پہ ہاتھ پھیرتی قدم بڑھا رہی تھی کہیں ٹوٹا کانچ اس کے پوروں سے ٹکرایا کہیں کوڑے دان کے کھلے دانے کے اندر ٹوٹا ہوا گملا رکھا نظر آیا اس گملے میں تین فروزی پھول تھے ایک موڑ مڑی وہاں کتار میں دروازے تھے چھوٹے چھوٹے مکانوں کی وہ حساب سے ایک کے سامنے رکی اور دستک دینے کو ہاتھ اس پہ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا کسی نے اسے بند کیوں نہیں کیا تھا اندر چھوٹی سی راہداری تھی جس کے سرے پہ اسٹینڈ رکھا تھا تالیہ نے ہیڈ پہ رکھا اور احتیاط سے اندر داخل ہوئی کوئی ہے ہیلو چکنے انداز میں پکارتی وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی اور پرسرار بھی اس کی دیواروں میں قدیم ملاقہ کی خوشبو بسی تھی لگتا تھا اس کے فرش تلے بھی صدیوں پرانے راز دفن ہیں دوپہر کے باوجود وہاں روشنی خاصی متھم ایک دم دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو وہ کرنٹ کھا کے مڑی راہداری میں کوئی نہیں تھا اور اسٹینڈ خالی تھا اس کا ہیٹ وہاں نہیں تھا تالیہ کا ہاتھ اپنے پرس میں رین گیا آہستہ سے اس نے ننا ٹیزر نکالا ننا سالہ جو کرنٹ لگا کے ہوش کرنے کے کام آتا ہے اور اسے پکڑے آگے بڑھ گئی کون ہو تم اور سامنے کیوں نہیں آتے اونچی آواز میں بولا پھر ایک دیوان خانے میں داخل ہوئی تو وہ بھی سنسان پڑا تھا سامنے فرشی نشست بچھی تھی اور اوپر ایک شیلف میں کتابیں رکھی تھی اور چند عجیب و غریب چیزیں پتھر اور سونے سے بنے جانور سیپیاں موتی وہ ٹرانس میں چلتی کتابوں کی شیلف تک آئی وہاں قدیم جلدوں والی کتابیں سجی تھیں اور ہر دوسری پہ پمبورو لکھا نظر آتا تھا جانے کتنے برسوں کی شکار بازوں پہ لکھی ساری کتب یہاں جمع کر دی گئی تھی تو کسی شکار باز کا گھر تھا کیا اس زمانے میں بھی وہ تھے اور اگر تھے تو فاتح وہاں سے ملنے کیوں آیا تھا کیا اپنی یاداشت کا علاج پوچھنے ہوا کے جھونکے کی جیسی آواز آئی تو وہ ایڑیوں پہ گھومی خالی کمرے کے وسط میں میز پہ اس کا سفید ہے رکھا تالیہ مراد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اتنی خاموشی سے کون اس کا ہیڈ وہاں رکھ گیا یو نو وہ اونچا سا بولی ہاتھ کی اتنی مہارت سے چیزوں کو غائب اور حاضر صرف دو لوگ کر سکتے ہیں جادوگر اور چور تم کیا ہو وہ خالی در و دیوار سے سوال پوچھ رہی تھی لگتا تھا وہاں کوئی نہ تھا سانس لینے کی آواز تک نہ آتی تھی میں دونوں ہوں شہزادی تاشا بنتے مراد راجا آئی تو وہ کرنٹ کھا کے گھومی بوکھلی دروازے کی چوکٹ پہ وہ کھڑا تھا سینے پہ ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا تالیا کی ششدر نظریں اس کے ننگے پیروں سے اوپر اٹھتی گئی شب خوابی کے ٹراؤزر اور گاؤن نے سامنے بیلٹ سے گرا لگائے وہ چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا لمبے بھورے بال اور وہ چمکتی آنکھیں جن کو وہ برسوں سے جانتی تھی تالیا مراد ساکت رہ گئی ٹیزر آہستہ سے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پہ جا گرا تم تم بھی شکار باز تھے اتنے سال گزر گئے اور تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم شکار باز تھے وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص سے اٹک اٹک کے مخاطب تھے کیا تمہیں کبھی نہیں سمجھ آیا کہ میں تمہیں یتیم خانے میں شہزادی کیوں کہا کرتا تھا پتری تالیا ذوالکفلی دھیرے سے بولا تھا وہ ابھی تک منجمد تھی سن باؤ کے آنگن میں تازہ صبح پھیلی تھی صحن اب برابر ہو چکا تھا اور اینٹیں کب کی سوکھ چکی تھیں ایسے میں ایڈم بن محمد آستینے چڑھائے تار کو باہر نکال رہا تھا تار قیاری میں ڈوبی تھی اور اب اس نے مٹی سے لتھڑے ہاتھوں سے اسے پورا نکال لیا تھا پھر اس کا تعقب کرتا وہ اس دیوار تک آیا جہاں دوسری تاروں کے ساتھ وہ بندھی تھی ایک موٹی سیاہ تار بغیر مقصد کی یہاں کیوں تھی ایڈم نے داستانیں چڑھائے اور غور سے تمام تاروں کو الگ کرنے لگا کیبل انٹرنیٹ بجلی ٹیلی فون ہر ایک کی تار الگ تھی یہ تار ان میں سے کسی مقصد کے لیے استعمال نہ ہوتی تھی بظاہر یہ کیبل کی موٹی سیا تار لگتی تھی مگر جب کیبل کی تار پہلے سے موجود تھی تو اس کا یہاں کیا کام گچھے سے تارے الگ کرنے پہ اسے نظر آیا کہ وہ موٹی تار گھر سے باہر جا رہی تھی کیا وہ اس تار کا پیچھا کرے یا اسے یوں ہی چھوڑ دے مگر نہیں سن باؤ کا تیسرا خزانہ کہیں نہ کہیں موجود ہے وہ وقت میں سفر کر کے آیا تھا وہ سلاطین کے درباروں اور محلوں کو دیکھ کے آیا تھا وہ فیری ٹیلز کو ماننے لگا تھا چیتالیہ کا یقین اگر کھو گیا تھا تو اس کا بڑھ گیا تھا انہوں نے دو دفعہ اس گھر کے سہن کے رازوں کو کھوجنا چاہا تھا پہلی دفعہ وقت کا خزانہ ملا اور دوسری دفعہ مجسمہ تلے خالی صندوق کیا وہ سب بغیر مقصد کے تھا نہیں وہ سب تیاری تھی یقیناً کسی تیسرے خزانے کی ایک عزم سے اس نے داستانے اتارے اور اندر جا کے ہاتھ دھوئے پھر گھر سے باہر نکل آیا سیاہ تار گھروں کی دیواروں سے گزرتی بجلی کے کھمبے تک جا رہی تھی وہ اتنی خوبصورتی سے درختوں اور دیواروں میں کیموفلاج کی گئی تھی کہ دور سے دکھائی نہ دیتی تھی ایڈم پیدل چلتا اس تار کا پیچھا کرتا گیا وہ اگلی گلی میں داخل ہو کے اس سے بھی آگے مین روڈ پہ نکل گئی وہاں وہ کھمبوں سے گزرتی سڑک کی پار جاتی دکھائی دے رہی تھی کوئی عام تار یوں اتنی دور تک نہیں جایا کرتی ہر گزرتا لمحہ ایڈم کی ایکسائٹمنٹ میں اضافہ کر رہا تھا سڑک عبور کر کے وہ سامنے آیا جہاں کاروباری مرکز سا بنا تھا ایک طرف پارک تھا اور سامنے کتار میں تین اونچے اونچے ہوٹل کھڑے تھے وہ تار ایک ہوٹل تک جا رہی تھی ایڈم تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلتا آیا ہوٹل کی اگبی دیوار سے گزرتی وہ پیچھے اس طرف چلی گئی جہاں کمروں کی اگبی کھڑکیاں تھیں اور یونٹس لگے تھے ایڈم نے گردن اٹھا کے دیکھا وہاں تار کو مہارت سے پینٹ کیا گیا تھا اور وہ بالکل ڈھکی چھپی نظر آ رہی تھی لیکن وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ وہ پانچویں منزل کے ایک کمرے کی دیوار تک جا کے غائب ہو گئی تھی یقیناً دیوار میں کوئی سوراخ کر کے اسے کمرے کے اندر گھسایا گیا تھا تعب یہاں تک ختم ہو جاتا تھا اب آگے وہ کیا کر سکتا تھا احتیاط سے کمرے کی پوزیشن نوٹ کی اور پھر ہوٹل کے اندر چلایا سنجیدہ شکل بنائے سیدھا اوپر گیا پانچویں منزل پہ آ کے وہ اس طرف آیا جہاں وہ کمرہ تھا بند دروازے پہ ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگا تھا وہ ابھی متامل تھا کہ سامنے ٹرالی دھکیلتے ہوئے بیرا چلا آ رہا تھا کچھ چاہیے آپ کو سر ہاں وہ ایڈم گڑھ بڑھایا یہ لیانا صابری صاحبہ کا کمرہ ہے جلدی میں یہی نام ذہن میں آیا سر یہ ہوٹل کا پریسیڈینشیل سویٹ ہے یہاں خاص مہمان ٹھہرا کرتے ہیں اور ہم ان کی معلومات یوں نہیں دیکھ سکتے اوکے اوکے فائن مجھے شاید چوتھے فلور پہ جانا تھا وہ جلدی سے کہتا تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا ہوٹل سے نکلتے ہی اس نے قدم ایک بجلی کے کام والی دکان کی طرف بڑھا دیے وہ آتے وقت کیاری میں دبی تار کے سرے کا ایک بالش بھر ٹکڑا کاٹ لایا تھا دکان میں جاتے ہی اس نے وہ سیاہ سام جیسا ٹکڑا کاؤنٹر پہ رکھا یہ کس چیز کی تار ہے لگی لپٹی کے بغیر پوچھا یہ کیبل کی تار ہے بلکہ سیلز مین نے الٹ پلٹ کے بغور جائزہ لیا ایک منٹ اس نے چاقو سے تار کو کاٹا اور اندر لگی رنگ برنگی پتلی تاروں کو علیحدہ کیا یہ کیبل ہے سر اس کو باہر سے موٹا سیاہ ہول چڑھا کے کیموفلاج کیا گیا ہے ایڈم نے گہری سانس لی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کس چیز کی تار تھی اور وہ برڈ واچر پرندے دیکھنے والا اس تار کے ذریعے سارا سارا دن اس گھر میں بیٹھ کے کیا دیکھا کرتا تھا کم سے کم پرندے نہیں مجھے ایک ڈی وی آر ادھار پہ مل سکتا ہے اس نے معصوم شکل بنا کے پوچھا تھا اس کے دونوں ہاتھ بے جان سے گود میں دھرے تھے اور وہ گھٹنے ملائے شلفی شلسی دو زانوں بیٹھی تھی سامنے کھڑا ذلکفلی اس کی طرف کیے سلائی رگڑ رہا تھا تو آپ شکار بازوں کے سربراہ ہیں اتنے برس گزر گیا اور مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا وہ جیسے صدمے میں تھی پتہ چلنا ضروری بھی نہیں تھا میں نے اپنا کام کرنا تھا اور تم نے اپنا دیا سلائی رگڑنے سے آگ کا بھڑکتا ہوا ننا سا شولہ جل اٹھا ذلکفلی جھکا اور دیوار پہ نصب سیڑھیوں کی مانند اسٹینڈ کی آخری شیلف پہ رکھی موم بتی کو سلگایا آپ جانتے تھے کہ میں کون ہوں اس نے گلا میز نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تم پندرہویں صدی کے ملاقہ کی شہزادی تالیہ بنت مراد ہو جس نے بعد میں اپنا نام تاشا رکھ ڈالا تھا تاریخ کی کتابوں میں مجھے تالیہ کی بڑی بہن لکھا جاتا ہے مگر آپ کو حقیقت معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وقت کے مسافر رہے ہیں نہ صرف میں وقت کا مسافر ہوں بلکہ اپنے زمانے کے وقت کے مسافروں کی یاداشتیں میرے پاس محفوظ ہوتی ہیں کیا اب ہم اس شخص کی بات کریں جس کی بات تم کرنے آئی ہو وہ جھک کے ایک ایک موم بتی جلا رہا تھا موم بتیاں سینٹڈ تھی دھیرے دھیرے چار سو خوشبو سی پھیلنے لگی وان فاتح آپ کے پاس کیوں آیا تھا وہ سیدھا ہوا اور پھونک مار کے دیا سلائی بجھائی پھر تالیا کی طرف پلٹا اور ہلکا سا مسکرایا اپنی یاداشت کے بارے میں سوال کرتے کیا اس کی یاداشت واپس آ سکتی ہے وہ بے قراری سے آگے ہوئی لمحے بھر کو دل دھڑکنا بھول گیا تھا میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو اس کو بتایا تھا وہ بوتل دیکھ رہی ہو ذوالکفری نے نظر تالیہ پہ جمائے رکھے انگلی سے شیلف کی طرف اشارہ کیا اس کی نگاہیں اس طرف اٹھی وہاں شیشے کی ننی بوتلیں رکھی تھی ان میں سفید دھوئیں جیسا مایا بھر رہا تھا ان میں سے پہلی وان فاتح کی ہے ان کی یاداشت وقت کی قید میں ہے جس دن اس کو تین سوالوں کا جواب مل جائے گا یہ بوتل خالی ہو جائے گی کون سے تین سوال وہ یکٹک ان ننی بوتلوں کو دیکھ رہی تھی کوئی کام کرنے کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہوتا ہے یہ کیسے سوال ہو کاموں کے مختلف وقت ہوتے ہیں اور سب کی زندگی کے ترجیح کام بھی مختلف ہوتے ہیں اور شخص اس نے اچھنتے سے ذلکفری کو دیکھا ہر ایک کا اہم شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے نہیں پتری تالیہ ان سوالوں کے جواب سب کے لیے ایک ہی ہیں اس کو یہ جواب معلوم تھے مگر معلوم ہونا کافی نہیں جس دن وہ ان کی حقیقت قبول کر لے گا اس کی یاداشت واپس آ جائے گی تم اس کی خود سے مدد کرو تو یہ الگ بات ہے مگر وہ مدد نہیں مانگ سکتا لیکن یہ جواب اس کو خود ڈھونڈنے ہوں گے مگر میری یاداشت وہ کیوں ٹکڑوں میں واپس آنے لگی تھی جب میں پہلی دفعہ کیل کے ایئرپورٹ پہ تھی تو مجھے ویژن نظر آنے لگے تھے مگر وہ مستقبل کے تھے ماضی کے نہیں سچے خواب دیکھنا تمہارا ذاتی گفٹ ہے یہ ہر وقت کے مسافر کے پاس نہیں ہوتا میرے پاس بھی نہیں ہے البتہ اس کا اتنے سال بعد واپس آنا اس بات کی نشانی تھا کہ تم نے ایئرپورٹ پہ کچھ ایسا ضرور کیا تھا جس نے تمہارے دل کو کسی ایک سوال کی حقیقت سمجھا دی تھی اس کی وجہ سے تمہارے دماغ پہ لگی وقت کی زنجیر کی چند کڑیاں کھل گئیں مگر مکمل یاداشت اس لیے واپس نہیں آئی کیونکہ تم نے باقی دو سوالوں کے جواب نہیں سمجھے مجھے نہیں یاد اس روز میں نے کیا کیا تھا تالیا نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا اور دوبارہ سے شیلف پہ رکھی بوتلوں کو دیکھا ان میں سے میری یاداشتیں کس بوتل میں محسوس ہیں ذوالکفری اس کو دیکھتے ہوئے مسکرایا اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں پتری تالیا اس نے واپس ذوالکفری کو دیکھا تو آنکھیں بھیگنے لگی کیا آپ فاتح کو بغیر جواب ڈھونڈے اس کی یاداشتیں واپس نہیں کر سکتے کیا یہ سب ضروری ہے میں بہت تکلیف میں ہوں وہ خود تکلیف میں ہے مگر اس کو علم نہیں ہر جادو کی قیمت ہوتی ہے جو چکانی پڑتی ہے دلکفلی نے نرمی سے شانے اچکا دیے ایک دم ہوا کا جھونکا آیا اور موم بتی بھج گئی تالیا کی امیدوں کا دیا بھی جیسے ٹھنڈا پڑ گیا تھا وقت میں سفر کی قیمت بہت بھاری تھی اتوار کی صبح کیل کی سڑکیں چھٹی کے باعث ویران ویران لگتی تھی ایسے میں سڑک کنارے ٹہلتے لوگوں میں سے ایک وان فاتح بھی تھا جو جاگنگ کر کے اب تھکا ماندہ آہستہ قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا تھا کانوں میں سفید ہینڈ سی لگے تھے اور ٹی شرٹ پشت سے پسینے میں بھیگی تھی ملیشیا میں ویسے بھی ہوا میں نمی بہت تھی اور باہر نکلو تو ذرا دیر بعد پسینہ آنے لگتا تھا گھر کا گیٹ ہاتھ سے کھول کے اندر داخل ہوا تو نظریں کار کی طرف اٹھی وہ روز وہاں ٹیک لگائے جوس کی بوتل لیے کھڑی ہوتی تھی آج اس کی چھٹی تھی وہ ہلکا سا مسکرایا یوں ہی اس کی کمی محسوس ہوئی تھی مگر پھر کار کی طرف نظریں اٹھی تو وہیں ٹھہر گئی پورچ میں تین کاریں کھڑی تھی تینوں مختلف پارٹی عہدے داران کی تھی یعنی اتنے سارے لوگ اتوار کی صبح اس کے گھر آئے تھے وہ حیرت سے ہینڈ فری کان سے کھینچتا تیز قدموں سے آگے آیا اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج سے آتی آوازیں سنائی ڈرائنگ روم کی جگہ اسرا نے ان کو لاؤنج میں بٹھا دیا تھا فاتح کے ابرو تعجب میں بھیجے سبق قدمی سے چلتا سامنے آیا تو دیکھا وہاں اسرا اور چار پارٹی عہدے داران موجود تھے اسرا بے چینی سے ٹہل رہی تھی جیسے اس کی منتظر ہو اسے دیکھ کے سب خاموش ہوئے اور جگہوں سے اٹھے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس ماتھے پہ آئے بھی کے والا فاتح بن رام سے تعجب سے باری باری سب کو دیکھ رہا تھا سب ٹھیک ہے ایک صاحب نے ریموٹ اٹھایا اور خاموشی سے ٹی وی آن کر فاتح نے چونک کی اسکرین کو دیکھا ملیشیا میں خبروں کے چینل حکومت کے ہوتے تھے اور ان کے اپوزیشن کے لیڈرز کے خلاف خبریں پورے دھڑلے سے چلائی جاتی تھی اب بھی وان فاتح کے بارے میں خبر چل رہی تھی پہلے ایک اخبار نے یہ ویڈیو لیک کی پھر ٹی وی چینلز نے اس کو اٹھا کے چلانا شروع کر دیا سارا میڈیا آپ کے خلاف بول رہا ہے اس وقت فاتح رک کے خبر دیکھنے لگا وہ اشر کی پارٹی کی ویڈیو تھی اور فاتح گول میز پہ بیٹھا مسکرا کے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا تو پھر کیا ہم بھی صوفیہ رحمان والے کام شروع کر دیں وہ استحزائیہ انداز میں مسکرا کے ساتھ والے دوست سے پوچھ رہا تھا وزیر اعظم صاحبہ تو وہ خاتون ہیں جو کسی بھی اچیومنٹ یا انٹیلیکٹ کے بغیر اس مقام پہ آئی ہیں ایسی عورتوں کو گول ڈگر کہا جاتا ہے تم چاہتے ہو میں بھی گول ڈگر بن جاؤں یوں نو میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہے محظوظ انداز میں کہنے پہ گول میز والے دوستوں نے کہکا لگایا اسرا اور اشر کو بھی اس ویڈیو میں ہنستے ہوئے دکھایا جا سکتا تھا لاؤنج کے سرے پہ کھڑا فاتح ایک دم ہنس پڑا یہ کس نے بنائی اسرا نے ٹی وی بند کیا اور تعدیبی انداز میں اسے گھورا فاتح یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے تم نے صوفیہ رحمان کو گول ڈگر کہا ہے اور ساتھ میں میرا بھی حوالہ دیا ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے صوفیہ کے ایک امیر آدمی سے شادی پہ چوٹ کی اسرا تیز تیز بولتی سامنے آئی میں کہہ رہا تھا کہ میں بھی گولڈ ڈگر بن جاؤں یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کے کسی اور امیر عورت سے شادی کر لوں یہاں الیکشن کے فنڈس کی بات ہو رہی تھی مگر لوگوں کو سیاق و سباق معلوم نہیں اس نے فوراً وضاحت دی رات کی جھڑپ ایک دم دونوں بھول گئے تھے فاتح صاحب سارا میڈیا آپ کے خلاف بول رہا ہے وہ آپ کے اس کامنٹ کو مسوجنسٹ کہہ رہے ہیں سارے فیمنسٹ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر متعلقہ عورت کی بےزتی کی ہے پھر عثمان پریشانی سے بولا سر ہم بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں فاتح لمحے بھر کو خاموش ہوا تاثرات سنجیدہ ہوئے پھر قدم قدم چلتا قریب آیا میرا یہ مطلب نہیں تھا بہرحال اب جو ہونا تھا ہو گیا مگر یہ ویڈیو بنا کے لیک کس نے کی ہے وہ معاملے کی سنگینی کا احساس کر کے سوچ میں پڑ گیا سر شاید ہم کبھی نہ جان سکیں کہ یہ کس کی حرکت کی تھی اور اس وقت اہم صرف یہ ہے کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نکلیں عثمان فکر مندی سے کہہ رہا تھا اس کے چہرے سے شائبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ یہ ویڈیو اس نے خود بنائی تھی وہ سب فاتح کو اسی فکر مندی سے دیکھ رہے تھے اس نے گہری سانس لی اخبارات چینل سوشل میڈیا اس کو اس وقت لان تان کر رہے ہوں گے احساس کر سکتا تھا چند لمحے کے لیے سوچتا رہا اوکے میں کپڑے بدل لوں پھر آفس میں میٹنگ بلاؤ اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کرنا ہے تحکم سے کہہ کے وہ مڑنے لگا پھر واپس گھما اور عثمان کو مخاطب کیا میری کافی انرجی ڈرنکس ان سب کو کون دیکھے گا عثمان گڑبڑا کے کھڑا ہوا سر آپ کی پرسنل ایڈ نے آج چھٹی لی تھی اور تو میری پرسنل ایڈ کو بتاؤ کہ جیسے خبروں کے بننے کی چھٹی نہیں ہوتی ویسے ہی اس کو بھی چھٹی کرنے کی لگژری نہیں ہے ذرا رکھائی سے کہہ کے مڑ گیا کمرے میں ایک دم تناؤ کسی کی کیفیت چھا گئی تھی وہ اب تیز تیز راہداری کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا اور وہ سب خاموش اور فکر مند بیٹھے لوگ ہر گزرتے پل کے ساتھ فاتح کو فکر مند ہوتے محسوس کر سکتے تھے ملاقہ کی صبح باسی ہو رہی تھی دھوپ نکل آئی تھی اور ہب سونے لگا تھا وہ سرخ حویلی میں داخل ہوئی تو راہداری پار کرتے ہی برامدے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ایڈم نظر آیا اسے دیکھ کے وہ جوش سے اٹھا جیسے کچھ بتانے لگا ہو پھر اس کا تھکا تھکا چہرہ دیکھ کے رکا آپ کو ملا وہ گھر ہاں اور شکار بازو کا سربراہ بھی مل گیا اس نے پست لہجے میں مختصر روئے داد سنائی ساتھ ساتھ وہ بے دلی سے اپنی چیزیں بھی اکٹھی کر رہی اوہ تو کیا تھے وہ تین سوال ایڈم میں ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں عثمان نے واپس بلوایا ہے آفس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے مجھے فلائٹ پکڑنی ہوگی تم آ رہے ہو نہیں میں وہ پھر جلدی سے لیپ ٹاپ اس کی طرف پھیرتا بتانے لگا یہ دیکھیے مجھے کیا ملا ہینڈ بیگ میں چارجر وغیرہ ڈالتی تالیہ نے مڑ کے اور چپتی نظر اس پہ ڈالی اسکرین پہ ویڈیو کھلی تھی ایک پرتعیش کمرے کا اندرونی منظر جہاں نفاست سے بیڈ بنے تھے اور خالی صوفے دکھائی دے رہے تھے وہ تار اترانیٹ کیبل تھی جو ایک قریبی ہوٹل کے کمرے کے اندر جاتی تھی اور وہاں کوئی خفیہ جاسوسی کیمرہ نصب ہے کسی بلب یا گلدان وغیرہ میں یہ انتہائی ہائی ڈیفینیشن کمرہ ہے جو آدمی یہاں رہتا تھا یقیناً اس نے یہ تار لگائی تھی تاکہ اس کمرے کے مقیم پہ نظر رکھ سکے اوہ میں تمہیں بتانا بھول گئی صبح میں نے فاتح صاحب کو میسج کر کے پوچھا تھا اس برڈ واچر کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی خفیہ سرکاری ایجنسی کا کارندہ تھا اور اسے کسی ہوٹل میں کسی پہ نظر رکھنے کے لیے گھر چاہیے تھا کوئی ہیروئن اسمگلر تھا جو اس کمرے میں رہائش پہ زیر تھا چلو جی ایڈم کے کندھے ڈھلک آپ مجھے صبح بھی بتا سکتی تھی مگر ایڈم وہ بندہ تو سال پہلے پکڑا گیا اور اس کمرے میں اب تو وہ نہیں رہتا اسرا کو معلوم نہ تھا مگر یہ گھر میرے پاس ہے تو میرے پوچھنے پہ فاتح صاحب نے صاف صاف بتا دیا ہاں مگر کیمرہ تو اس نے نہیں اتارا نا کیمرہ تو موجود ہے ایڈم تم فضول میں وقت ضائع کر رہے ہو اس کمرے میں کوئی نیا آدمی آ کے ٹھہرتا ہوگا تم اس پہ نظر رکھ کے کیا کرو گے اس نے بیگ کی زب بند کرتے ہوئے بیزاری سے کہا تھا مجھے نہیں معلوم کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیکھ سکتا ہے مگر چیتالیہ میں بتا رہا ہوں اس کمرے میں کچھ ہے او ایڈم تم آپ کو دیر ہو رہی ہے وہ بے مروتی سے کہہ کے دوبارہ اسکرین کے سامنے جم گیا تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھ کے سر جھٹکا اور بیگ اٹھا کے مڑ گئی جتنی جاسوسی کرنی ہے اس خالی کمرے کی کر لیں ایک ہفتے بعد میں اس گھر کو واپس کر رہی خفکی سے پکارتی وہ باہر جا رہی تھی ایڈم ڈی وی آر سے بڑی سیاہ تار اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا پوری دل جمعی سے اس کمرے کو دیکھ رہا وہ خالی تھا نہ کوئی حرکت نہ کوئی زینہ صرف ایڈم بن محمد کا یقین تھا جو اس کے ساتھ تھا کچھ تو ہے اس کمرے میں چھٹی کے باوجود آج بی این کا آفس دھیرے دھیرے لوگوں سے بھرتا جا رہا تھا جس جس کو خبر ملی کہ متوقع چیئرمین کی ذاتی ویڈیو لیک ہوئی ہے وہ فکر مندی سے آفس آ گیا کیا اشر اور کیا فاتح سب کانفرنس روم میں اکٹھے ہو گئے فاتح اور اشر کے علاوہ جو تیسرا امیدوار چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا تھا وہ بھی وہیں موجود تھا الیکشن پارٹی صدارت کا آپس کا معاملہ تھا اور اگلے ماہ ہونا تھا مگر یہ مسئلہ بی این پارٹی کے ایک سیاست دان کا تھا جس کے خلاف مخالف حکومتی پارٹی کے عہدیداران دھڑا دھڑ بیان دے رہے تھے سوشل میڈیا پہ فیمنسٹ اور لبرل لوگ الگ محاذ کھولے کھڑے تھے صوفیہ رحمان نے بھی ٹویٹ کر دی تھی کہ وان فاتح سے اس طرح کے ذاتی حملے کی امید نہیں اس کے علاوہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گی ہم اس طرح کی نان سینس کو ڈگنیٹی سے نظر انداز کرنے والے خاندانی لوگ ہیں جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب لغو باتوں کو دیکھو تو وقار سے نظر انداز کرو اللہ ہمارے لیے کافی ہے سب کانفرنس روم میں اکٹھے تھے سوٹ وغیرہ کے برعکس سب ٹی شرٹس اور جینس ٹراؤزر میں تھے اور اسی وقت کسی نے یہ ٹویٹ پڑھ کے سنائی فاتح جو گول میں اس کی ایک مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا اس بات پہ استعزا سے سر جھٹکا اچھا اور میرے ملک کے لوگوں کا امانت والا پیسہ کھاتے ہوئے قرآن یاد نہیں آتا یہ اچھا طریقہ ہے دین کا کارڈ کھیلنے کا وہ شدید بیزار لگ رہا تھا دو گھنٹے سے ہر جگہ یہ بات ایسے تروڑ مروڑ کے پیش کی جا رہی تھی کہ اس سے بڑھتا دباؤ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا تبھی دروازہ کھلا اور تالیہ نے گردن نکال کے اندر جھانگا وہ جیسے بھاگم بھاگ ہامتی ہوئی یہاں پہنچ رہی تھی فاتح کی نظر اس پہ پڑی تو ابرو بھینچے بس ہاتھ سے کپ لبوں تک لے جانے کا اشارہ کیا وہ کافی مانگ رہا تھا اور برے موڈ میں لگ رہا تھا تالیہ نے جھٹ ایس بات میں سر ہلایا اور دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی کانفرنس روم میں سارے سیاستدان اور عہدے داران ایک ساتھ بول رہے تھے ہر کوئی فکر مندی کا اظہار کر رہا تھا یا آنے والے خطرناک حالات کی طرف اشارہ کر رہا تھا فاتح نے بیزاری ان سب کو دیکھا حل بتاؤ مجھے حل کیا ہے اس اس اس کا کا کا وہ لیڈر آف اپوزیشن تھا روب لمحے بھر کے لیے سارے میں خاموشی چھا گئی پھر ایک صاحب کھنکارے اور اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کرنے لگے فاتح بے زاریت سے سننے لگا ان کے خاموش ہوتے ہی اشر کہنے لگا میرا خیال ہے آبنگ اس اسکینڈل سے نکلنے کا بہترین طریقہ تالیا لیے اندر داخل ہوئی یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے آپ کے مختلف فکروں کو ملا جلا کے ایسے پیش کیا گیا جیسے آپ صوفیہ کی بات کر رہے ہیں تالیا لیے فاتح کے قریب آ رکی جی سر ہم ایسے ایسے فرانسک ایکسپرٹ میڈیا پہ لائیں گے جو یہ ثابت کر دیں گے کہ ویڈیو جعلی ہے نہیں یہ جھوٹ ہوگا تو پھر ایک اور صاحب بولیں آپ سادہ الفاظ میں معذرت کر لیں معذرت کر لینا لوگوں کو خاموش کرا دے گا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا دو دن میں لوگ بھول جائیں گے ہوں دس ساؤنڈس گڈ بات وان فاتح کے دل کو لگی میں ٹویٹ کر کے معذرت کر لیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں اور یہ بات دوسرے سیاق و سباق میں کہی گئی تھی یہ بہتر ہے اشر نے اس سبات میں سر ہلایا مگر ٹویٹ کی جگہ پریس کانفرنس بہتر رہے گی پریس کانفرنس میں صحافی سوال در سوال کر کے شرمندہ کریں گے نہیں ویڈیو پیغام جاری کر دیتے ہیں زبانیں بند ہو جائیں گی فاتح نے ناک سے مکھی اڑائی وہ ابھی ڈسٹرب تھا مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا پھر گردن ترچھی کر کے ٹرے اٹھائے کھڑی تالیا کو دیکھا رکھ دو میز کی طرف اشارہ کیا تالیا اپنی جگہ سے نہیں ہلی ٹرے پکڑے کھڑی رہی رکھ دو اس نے قدرے بیزاری سے اونچا دہرایا مگر وہ ٹرے پکڑے کھڑی غور سے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کانفرنس روم کی بن بناہٹ قدرے کم ہوئی لوگ بات روک کے فاتح کی باڈی وومن کو دیکھنے لگے جو ٹرے لیے اس کے سر پہ کھڑی تھی تاشا فاتح نے دبی آواز میں غصے سے کہا وہ پہلے اتنے مسلوں میں تھا اوپر سے آپ ہنسے تھے وہ اسے غور سے دیکھ کے بلند سا بولی کیا میں شرط لگا سکتی ہوں کہ آپ ہنسے تھے کمرے میں خاموشی چھا گئی سچویشن ایک دم آکورڈ ہو گئی تھی سب تالیا کو دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے باس کو جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو میں کدھر ہنسا تھا صبح جب آپ نے ویڈیو پہلی دفعہ دیکھی تھی تو آپ ہنسے تھے ہے نا وہ ٹرے اٹھائے آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگی جیسے کمرے میں ٹہل رہی ہو فاتح کی پیشانی کے بل غائب ہونے وہ ایک دم ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی سر میں شرط لگا سکتی ہوں آپ دل کھول کے ہنسے ہوں گے وہ ٹرے اٹھائی چل رہی تھی اور سب کی نگاہیں اس کا تعقب کر رہی تھی انسان کا پہلا رد عمل سچا ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں پہلا امپریشن حقیقت ہوتا ہے بعد میں تو مسلحت پسند لوگوں کے ہجوم نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہوگا یقیناً مگر جانتے ہیں سر آپ پہلی دفعہ بے فکری سے کیوں ہنسے تھے وہ گول میں اس کے ساتھ گلائی میں چلتی جا رہی تھی اب وہ فاتح کی بالکل سیر میں رکھی کرسی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی نظریں باس پہ جمی تھیں کیونکہ آپ اپنے الفاظ پہ شرمندہ نہیں تھے آپ نے وہی کہا جو آپ کے دل کی آواز تھی میں ایک متعلقہ لڑکی ہونے کے ناطے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہوں گی مگر میں میں ہوں آپ آپ ہیں میں ہوتی تو معافی مانگتی مگر آپ اس بات کی معافی کیوں مانگنے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ شرمندہ ہی نہیں ہیں وہ اب چیئر اٹھائے کرسیوں کے ساتھ سے گزرتی گلائی رخ میں چلتی قریب آ رہی تھی اس کی نظریں فاتح پہ تھیں اور فاتح کی اس پہ سر آپ کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا کیونکہ ان کو آپ کی باتیں پسند تھیں چاہے غلط چاہے صحیح چاہے بہادری چاہے منہ پھٹ ہونا جو بھی کہیں لوگوں کو پسند تھا کہ آپ وہ بات کہتے تھے جن پہ آپ کا سچا یقین ہوتا تھا میں ہوتی تو شرمندہ ہوتی اور معافی مانگتی کیونکہ میں تو بہت سے لوگوں سے ڈرتی آپ تو کسی سے نہیں ڈرتے تو آپ کیوں معافی مانگیں گے جب آپ کے عوام غلاموں کی طرح معاشی قید کی زنجیروں میں جکڑے ہوں تو ان کا ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو بندہ ہارا کے سامنے میز کرسی پہ بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اسے غلط کہہ سکے ایسا شخص صحیح معنوں میں آزاد ہوتا ہے اور یہ کافی آپ کو بھوجل کر دینے والی کافی چھوڑ کے چائے پہ منتقل ہو جانا چاہیے جو ہر بوجھ سے ہلکی اور تازہ دم کرنے والی ہے سامنے رکھی اور فاتح کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چینک کپ میں انڈے لی اس کی نظریں کہوے کی سنہری دھار پہ اٹھی وہ گرتی دھار وہ سنہرا رنگ اتنا مانوسا کیوں لگتا تھا چائے لیجیے چیئرمین صاحب دوسروں کو بلند آواز میں چیئرمین صاحب سنوا کے اس نے پرچ پیالی سامنے رکھی اور ٹرے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گئی سب ایک دم خاموش ہو گئے تھے معنی خیز نظروں کے تبادلے ہوئے اشر نے سوچنے والے انداز میں باہر جاتی تالیہ کو دیکھا تھا اور فاتح اس نے خاموشی سے کپ اٹھایا اور دو گھون بھرے پھر تیسرا کپ خالی کر کے رکھا ویسے بات تو ٹھیک ہے صوفیہ رحمان سے بڑی گول ڈگر عورت اس ملک میں پیدا نہیں ہوئی عثمان پریس کو باہر بلاؤ میں جا کے ان کو دیکھتا ہوں وہ کرسی دھکیلتا اٹھا اور شرٹ کے کف بٹن کھولنے لگا چہرہ ایک دم پرسکون اور ہموار ہو گیا تھا مشیران نے گھبرا کے اسے دیکھا مگر سر رکے فاتح صاحب معذرت کرنا بہتر مگر سر یوں جارحانہ انداز بہت سی آوازیں بلند ہوئی لیکن وہ کف موڑ کے آستینے چڑھاتا ابرو بھینچے دروازے کی طرف بڑھ گیا اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے بی این کے آفس میں ایک ہال نما کمرہ پریس کانفرنس کے لیے استعمال ہوتا تھا سامنے کرسیوں کی قطاریں لگی تھی اور اوپر پوڈیم پہ ڈائس اور تین چار مائک لگے تھے کرسیوں پہ بیٹھے رپورٹرز اپنے قلم کاغذ اٹھائے دھڑا دھڑ لکھ رہے تھے کوئی ریکارڈر پکڑے ریکارڈ کر رہا تھا پیچھے قطار میں کیمرہ مین کیمرے اسٹینڈ پہ لگائے کھڑے تھے ان کے چمکتے فلش کی روشنیوں میں ڈائس کے پیچھے کھڑا فاتح اٹھی گردن کے ساتھ کہہ رہا تھا جی بالکل میں نے صوفیہ رحمان کو گول ڈگر کہا ہے آج سینے اوپر چڑھائے دونوں ہاتھ ڈائف کے کناروں پہ جمائے وہ صحافیوں کو دیکھتے ہوئے بڑے ٹھنڈے انداز میں شروع ہوا کیونکہ وہ ہیں ڈگر اور یہ میں نے ان کو بطور عورت نہیں کہا صوفیہ رحمان کو عورت کارڈ کھیلنا چھوڑ کے اپنے امال کی ذمہ داری لینی پڑے گی عورت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کرپشن کرتے جاؤ اور کوئی آپ کو آپ کے امال کا احساس دلائے تو آپ نازک بننے کی اداکاری کرو اور عورت کارڈ کے پیچھے چھپ جاؤ الفاظ تیکھے اور آواز بلند ہوتی جا رہی تھی ماتھے پہ بل بھی پڑ رہے تھے بالکل ٹھیک کہا ہے میں نے وزیر اعظم صاحبہ کو گول ڈگر بلکہ ان کے شوہر بھی گول ڈگر ہیں اور کون سا گول ڈگر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں ہر ملک کے حصے کا سونا جو سرکاری خزانوں اور فیڈرل ریزرو بینک میں پڑا ہوتا ہے جس کو یہ حکمران لوٹے جا رہے ہیں وہ آپ کا سونا ہے آپ کا خزانہ ہے کیا ہم اتنے بے حص ہو گئے ہیں کہ ان حکمرانوں کو چوری کرنے دے رہے ہیں اور اگر کوئی ان کے بارے میں سچ بولے تو اس کو چپ کروا دیتے ہیں وہ ہموار مگر جارحانہ انداز میں کہہ رہا تھا اور رپورٹر دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے کیمروں کی قطار کے پیچھے کھڑے کیمرے میں جہاں آنکھیں کیمرے کی سوراخوں پہ لگائے جھکے کھڑے تھے وہاں ان کے پیچھے قدرے نیم اندھیرے میں تین چار افراد کھڑے تھے تالیہ سب سے آگے تھی سینے پہ بازو لپیٹے مسکرا کے سے تقریر کرتے دیکھ رہی تھی وہ جیا چائے خانے میں تھے اور وہ اونچے چبوترے پہ کھڑا ایسی ہی تقاریر کیا کرتا تھا شہزادی چوہا پہنے ہڈ ماتھے پہ گرائے کونے میں بیٹھ کے سنا کرتی تھی اب سب بدل گیا تھا مگر چائے کی خوشبو ویسی ہی تھی یا شاید محسوس ہوتی تھی راہداری کے دوسری طرف اشر کے چھوٹے سے آفس میں اس وقت اشر اور رملی کھڑے تھے اشر کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلاتا افسوس کا اظہار کر رہا تھا آبنگ تو سیاسی خودکشی کرنے چلے ہیں چیتالیہ کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے انہوں نے اور سنو پھر کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے ذرا جھک کے برہمی سے اسے دیکھا وہ وہ آدمی جس نے تمہیں جیل سے فون کیا تھا واقعی مراد کا شوہر شوہر ہے سابقہ سر رملی جو فون پہ کچھ اسکرول کر رہا تھا سر اٹھا کے بتانے لگا اس کے مطابق یہ ایک عام گھرانے کی لڑکی تھی جو پاکستان سے شادی ہو کے یہاں آئی مگر دونوں کی بن نہیں سکی اور یہاں آتے ہی اس نے ناجائز طریقوں سے پیسے کمانے شروع کر دیے علیحدگی کے بعد چند سالوں میں ہی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس کا کہنا ہے کہ تالیہ مراد کوئی ہائرس نہیں ہے صرف ایک فراڈ ہے ہم صبح کاکا نے بھی ٹیکسٹ کر کے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے میں نے جواب نہیں دیا مجھے کیا فرق پڑتا ہے وہ بظاہر بے نیازی سے شانے اور چکا کے بولا تو رملی نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی مگر بولا کچھ نہیں خیر یہ ویڈیو لیک والا کام عثمان نے زبردست کیا ہے وان فاتح پہ خوب کیچڑ اچھالا جا رہا ہے خود کو مطمئن کرنے کے لیے بولا تو رملی کھنکارا سر آپ نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا کیا وان فاتح کی پریس کانفرنس سب بدل دیا ہے وہ پست آواز میں بولا تو اشر چونک کے سیدھا ہوا کرسی کی پشت سے ہاتھ ہٹائے ڈونٹ ٹیل می سر لوگوں نے ڈگر پرائم منسٹر کو ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا ہے لوگ فاتح صاحب کے ہم آواز ہو کے وزیر اعظم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور فاتح صاحب کی جرت مندی کو سراہ رہے ہیں اشر نے چند ایک ٹویٹ پڑھی تو دل برا ہونے لگا عثمان کو بلاؤ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا اس نے خام خواہ اس ویڈیو کو ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ دروازہ تیزی سے کھلا اور عثمان اندر داخل ہوا اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی سر اس نے آتے ساتھ ہی اشر کو بےتابی سے پکارتے دروازہ جلدی سے بند کیا سر سارا پلان بیک فائر کر گیا ہے لوگ فاتح صاحب کی تقریر کو سراہ رہے ہیں اشر محمود نے ہاتھ مار کے کرسی کو پرے ہٹایا اور غصے سے اس کے قریب آیا تمہیں ویڈیو لیک کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا بغیر اسٹریٹجی بنائے تم نے میں نے عثمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا میں نے تو ویڈیو لیک نہیں کی وہ بٹن کیمرہ تو پارٹی میں مجھ سے کھو گیا تھا میں سمجھا آپ کے گھر گرا ہوگا تو آپ کو مل گیا ہوگا اور آپ نے ویڈیو لیک کی ہے اشر کے تنے صاف ڈھیلے پڑے وہ ٹکر ٹکر ان دونوں کا چہرہ دیکھنے لگا ہم نے تو نہیں لیک کی ہم سمجھے یہ تمہارا کام ہے اس نے تعجب سے باری باری دونوں کو دیکھا جو اتنے ہی بے یقین نظر آ رہے تھے رملی عثمان اگر ہم نے ویڈیو لیک نہیں کی تو کس نے کی ہے بی این کے آفس میں اتوار کے باوجود آئے ورکرز اب پریس کانفرنس کے بعد اپنے حق میں بدلتے ماحول پہ خوش باش ادھر ادھر گھوم رہے تھے فضائی اکثر بدل گئی تھی وان فاتح پریس روم سے نکلا تو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو کے اسے مبارکباد دینے لگے ان کے درمیان گھیرا مسکراتا ہوا اپنے آفس میں جا رہا تھا البتہ نگاہیں ہجوم میں اس چہرے کو تلاش کر رہی تھی جو وہاں موجود نہ تھا تالیہ اس وقت کچن میں تھی کافی میکر کے سامنے کھڑی وہ اپنی کافی کا پانی اندر ڈال رہی تھی بنا کسی چاپ کے داتن پدوکا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو تالیہ نے کافی میکر کو سیٹ کرتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا تمہیں آفس میں آتے ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا بالکل نہیں آخر فاتح صاحب کی باڈی وومن میری دوست ہے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے گھنگریالے بالوں اور سیاہ ہفتے والی داتے نے کندھے اچکائے دونوں اس وقت وہاں تنہا تھی تو تالیا بی بی ذرا بتاؤ کہ ہم نے وہ ویڈیو لیک کیوں کی دانتیں سرگوشی کی تالیہ نے کلک کی آواز کے ساتھ کافی میکر کو بند کیا اور صرف آنکھیں اٹھا کے سنجیدگی سے دیکھا کیونکہ کیل میں جو وان فاتح سیاستدان بن کے رہتا ہے یہ وہ فاتح نہیں ہے جو کہ اگر کسی قدیم زمانے میں غلام بنا لیا جائے تو ہر شے سے بے خوف ہو کے لوگوں کے لیے لڑنے اٹھ کھڑا ہوگا اس فاتح کے اوپر مصلحت پسندوں کا دباؤ ہے اتنے ماہ سے وہ کھل کے کہہ بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہ الیکشن لڑے گا یا نہیں کیونکہ وہ بیوی سے ڈرتا تھا میں صرف اسے اس کے خوف اور ان ڈرپوک لوگوں کے تسلط سے آزاد کر رہی ہوں سرد مہری سے کہہ کے وہ کیبنٹ سے مگ نکالنے لگی داتے نے گہری سانس لی لوگ اس کے خلاف صبح سے اتنا کچھ بول رہے تھے تمہیں کیسے پتا تھا کہ معاملات شام تک اس کے حق میں ہو جائیں گے مجھے نہیں پتا تھا میں نے صرف ایک خطرہ مول لیا اگر وہ واقعی سچا لیڈر ہے تو اسے خود اپنے آپ کو عوام سے جوڑنا پڑے گا اس مسئلے کا حل اس نے خود نکالا ہے میں نے نہیں بے نیازی سے کہہ کے اس نے مگ میں کافی دے لی پھر جھکے چہرے پہ اداس مسکراہٹ دکھ جیسے ایک زمانے میں وہ نکالا کرتا تھا جو ہمیں آتا ہے وہ ہماری جان بچائے گا مجھے دھوکے دینے آتے ہیں اور میں اسی صلاحیت کو درست کام کے لیے استعمال کر رہی ہوں پھر دونوں ہاتھوں میں مک پکڑے کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور گھوم بھرا داتم نے ہلکا سا مسکرا کے اسے دیکھا وہ ملاقہ سے سیدھی یہاں آ گئی تھی اور صبح سے آفس میں تھی میں نے اوپو ریسرچ شروع کر دی ہے دفتر داتن اس کے قریب ہوئی اور سرگوشی کی تالیہ نے چونک کے مگ نیچے کیا احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا کچھ معلوم ہوا آہستہ سے پوچھا ابھی اتنی جلدی کہاں البتہ داتن مزید نزدیک کھس کی اس کی بیٹی آریانہ کا معاملہ مجھے مشکوک لگتا ہے کچھ ہے جو وان فاتح چھپا رہا ہے تالیا کی پیشانی کی سلوٹیں سیدھی ہوں میں جانتی ہوں اور گہری سانس بھری آریانہ کا راز وہ مجھے بتا چکی ہیں داتے نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں خفکی بھرے اسے دیکھا تو تم مجھے ابھی بتا دو پہلی بات وہ راز ان کی امانت ہے دوسری بات تم اس کو اگر خود معلوم کر لو گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی اور بھی اس کو ڈھونڈ سکتا ہے اور تب ہمیں کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہوگی فی الحال تم بس اس کو ڈھونڈو داتن نے اس کا کندھا تھپکا اور مگلی آگے بڑھ گئی تالیا داتن نے سوچتی نظروں سے اسے پکارا تو وہ گھون بھرتی مڑی کے استفسار کیا ملاقہ میں اس رات کیا ہوا تھا کس چیز نے تمہیں ایک رات میں اتنا بدل دیا ہے وہ جیسے ابھی تک اچن پے میں تھی شہزادی تاشا بنتے مراد راجہ چند لمحے اداس مسکراہٹ کے ساتھ لیانا صابری کو دیکھتی رہی پھر کندھے اچکا دیے میں نے ان سے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیا تھا اور مجھے وعدے نبھانے نہیں آتے تھے مگر اب سیکھ رہی اور پھر آگے بڑھ گئی تالیا واقعی بدلتی جا رہی تھی یہ شان بے نیازی یہ تمکنت پہلے اس کے وجود کا حصہ نہیں تھی مگر یہ اندر تک ادرتی اداسی یہ داتن کا دل کاٹ دینے والی اداسی بھی اس کی آنکھوں میں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی آخر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنی بدل گئی تھی مگر خیر سن باؤ کے گھر اس رات تالیہ بامشکل ایک گھڑی رکنے کے بعد ایڈم کے ساتھ باہر آتی دکھائی دی تھی محض ایک گھڑی میں کتنا کچھ ہو سکتا ہے داتے نے سارے وہموں کو سر سے جھٹک دیا اور کیبنٹ کی طرف مڑ گئی ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ عوام کا پیسہ چوس چوس جانے والی سیاسی پارٹی کے دفتر میں کھانے کے لیے کیا کیا پڑا ہے وہ اب چمکتی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک کیبنٹ کھول رہی تھی وہ شام گہری ہو کے رات میں بدل گئی تھی سارے دن کا منظر نامہ اس پریس کانفرنس کے بعد جہاں بدلا وہاں کانفرنس روم میں وان فاتح سے ملنے کے لیے آنے والوں کا رش لگ وہ کانفرنس روم میں لوگوں کے رش کے درمیان بیٹھا تھا ہنستے ہوئے خوش پاش انداز میں ان سے باتیں کر رہا تھا ہر آنے والا صوفیہ رحمان اس کے شوہر اور والد کی شان میں نئے کلمات کا اضافہ کرتا اپنے غصے کا اظہار کرتا فاتح سے ہاتھ ملاتا اور اگلے ملاقاتی کو جگہ دیتا وہ کرسی پہ ٹیک لگائے بھرے ہوئے کمرے میں موجود مسکرا مسکرا کے لوگوں کی باتوں کا جواب دے رہا تھا البتہ نگاہیں اٹھا کے بار بار دروازے کو دیکھ اتنے سارے مرجمے میں وہ کہیں بھی نہیں تھی پتہ نہیں کہاں تھی عثمان سب ملاقاتیوں کے درمیان معاملات کو ترتیب دیتا اچھا خاصا کھپ چکا تھا اس نے دوپہر سے کافی تک نہیں پی تھی اس لیے درمیان میں اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر کے وہ باہر چلایا آفس کی لفٹ میں سوار ہو کے وہ نیچے مال تک آیا اور کافی شاپ سے جا کے کافی خریدی فی الحال خود میں کافی بنانے کی ہمت نہیں تھی سینڈوچ کھاتا کافی دوسرے ہاتھ میں پکڑے وہ واپس باہر آیا تو لفٹ کے دروازے کھلتے ہی سامنے ریسیپشن پہ بیٹھی پارٹی ورکر نے اسے دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلایا تم نے بتایا ہی نہیں عثمان وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے خوشگوار حیرت سے بولی وہ حیران سا قریب آیا کیا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے مبارک ہو عثمان چند لمحے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا پھر نفی میں سر ہلایا میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی یہ کس نے کہا ہے اوہ میں نے سنا ہے ابھی آفس میں وہ حیران سی وضاحت دینے لگی تھی لاؤنج میں وہ کافی کا گلاس لیے آ کے بیٹھا ہی تھا کہ دو کولیگس اس کے قریب آ رکے مبارک ہو عثمان اللہ تمہیں بیٹا مبارک کرے وہ گردن اٹھا کے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا یار میری شادی بھی نہیں ہوئی ابھی عثمان بہت مبارک ہو مٹھائی کہاں ہے باتھ رومس کی طرف جاتے ہوئے ایک سینئر سیاستدان نے اسے روک کے کہا تو اس نے ضبط سے گہری سانس لی سر کسی دوسرے عثمان کا بیٹا ہوا ہوگا میرے ہاں ایسی کوئی خوشخبری نہیں ہے کافی ختم کر کے سینڈوچ کی فیلنگ ردی کی ٹوکری میں ڈال کے وہ ہاتھ دھو کے نکلا اور کانفرنس روم کی طرف جانے لگا تو رستے میں وان فادے کے آفس کا دروازہ کھلا نظر آیا آفس خالی تھا اندر صرف تالیاں کھڑی تھی اسے دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلایا عثمان چکرا کے رہ گیا پھر تیزی سے چوکھٹ تک آیا اور بے چارگی سے پھٹ پڑا پلیز مجھے مبارک مت دیجیے گا چیتالیہ میرے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوا ہے یہ خبر غلط ہے بے بسی سے اطلاع دے کے وہ مڑنے لگا جب تالیہ کی آواز آئی خبر غلط بھی ہو تو کتنی جلدی پھیلتی ہے ہے نا عثمان وہ واپس مڑتے عثمان کے قدم زنجیر ہوئے یہ ٹھنڈی بے رحم آواز تالیہ کی تھی مگر انداز وہ اس انداز سے ناشنا تھا دھیرے سے وہ ایڑیوں پہ واپس گھوما فاتح کی میز کے کنارے پہ وہ بیٹھی تھی پھولدار رومال گردن میں باندھے اونچی سنہری پونی والی تالیا مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی فضا میں کچھ ایسا تھا جو غلط تھا جی عثمان نے پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا پھر ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ بند کیا ایک دم سارے آفس کا شور اور ہنگاموں کی آوازیں آنا رک گئی کمرے میں سناٹا چھا گیا اب وہاں صرف وہ دونوں موجود تھے صرف ایک شخص کو کہا میں نے کہ عثمان کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور کسی نے وضاحت نہیں مانگی یقین کر لیا کارپوریٹ ورلڈ میں خبریں کتنی جلدی پھیل جاتی ہیں عثمان عثمان نے کنکیوں سے کھڑکیوں کو دیکھا بلائنڈس بند تھے ساتھ ان کو کھول کے رکھتا تھا وہ تالیہ نے بند کیے تھے وہ اس ملاقات کے لیے کمرے کو تیار کر چکی تھی چیتالیہ نے سمجھا نہیں اسے غور سے دیکھتے احتیاط سے الفاظ ادا کیے وان فاتح سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اتنا عرصہ کام کرے اس کو نکالنا نہیں چاہیے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اسے نکال بھی دو اور وہ جا کے کسی کو اپنے باس کا راز بتا بھی دے تو اسے وسل بلوئر کہا جائے گا آج اگر میں ایک آفس میں سرگوشی بھی کہوں کہ اپنے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کے سرگوشی میں بولی عثمان وسل بلوئر ہے باس کا راز کھولنے والا تو تم دیکھنا کہ تمہیں سارے شہر میں کوئی جاب نہیں دے گا خبر بہت جلد پھیلتی ہے یہاں عثمان میں نے کچھ نہیں کیا اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور جبڑا بھینج گیا ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو تم نے بنائی تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے تنفر سے بولی تم اشر کے لیے کام کرتے ہو تم اشر کے آفس بھی جاتے ہو and you know what Fateh صاحب کو سب معلوم ہے مگر ویڈیو والی بات ان کو نہیں معلوم اول تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ فاتح صاحب کو بتائیں گی بھی تو کیا ثبوت دیں گی ہاں وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کے بولی میز کے کونے پہ بیٹھی تالیہ اٹھی اور مسکرا کے قدم قدم چلتی اس کے مقابل آ رکی تم نے ہی کہا تھا کہ ایسے معاملے ہمیں خود ہینڈل کرنے چاہیے فاتح صاحب کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں لاتے اس نے نظریں عثمان پہ جمائے بازو پیچھے کیا اور میز پہ رکھا طے شدہ کاغذ اٹھا کے سامنے کیا یہ تمہارا استعفیٰ ہے عثمان اس میں لکھا ہے کہ تم زیادہ اچھی جاب کی تلاش میں بہت افسوس سے یہ جاب چھوڑ رہے ہو اسے سائن کر دو عثمان کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی وہ اسے گھورتے ہوئے گھر آیا اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تو میں سرگوشی کروں گی کہ تم وسل بلوئر ہو اور بٹن کیمرہ کوٹ پہ لگائے تمہاری پارٹی کی تصاویر لیک کر دوں گی اللہ توانکو کی قسم تمہیں سارے شہر میں کوئی اپنا سیکریٹری نہیں رکھے گا یہ تو طے ہے کہ اس آفس میں آج تمہاری آخری شام ہے وہ کاغذ بڑھائے چبا چبا کے کہہ رہی تھی اب تمہارے پاس دو رستے ہیں عزت سے استعفیٰ دے دو تو میں تمہیں وان فاتح سے ریکمینڈیشن لیٹر لکھوا دوں گی اور تمہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے گی یا پھر واقعی میں وسل بن جاؤ اور فاتح صاحب کے دوستوں کے پاس جا کے ان کے راز اگلنے لگو سولہ گھنٹے ان ان کے ساتھ گزارنے پہ کی کئی کمزوریوں سے واقف ہو گئے یوں چار پیسے تو کما لو گے مگر سارے شہر کی سیاسی کمیونٹی میں بدنام ہو جاؤ گے فیصلہ تمہارا ہے اور اگر میں آپ کے بارے میں سرگوشی کر دوں کہ ویڈیو آپ نے بنائی ہے تب تالیہ نے مسکرا کے شانے اچکائے تو کر دو تالیہ مراد تو کسی سے نہیں ڈرتی نہ میں کوئی سیکرٹری ہوں جس کی روزی روٹی سیاسی پارٹیوں سے لگی بندی ہے میں تو پہلے ہی ساب ثروت ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وان فاتح وہ کس کے وسل بلوئر ہونے کا یقین کریں گے تم خوب جانتے ہو عثمان نے خشمگی نگاہ اس کے بڑے ہاتھ میں پکڑے کاغذ پہ ڈالی اور پھر جھپٹ کے کاغذ کھینچا اسے کھولا اور اوپر لے جا کے ستور پڑھی اس کے اندر باہر کڑواہٹ گھلتی جا رہی تھی پھر وہ میز تک جھکا کاغذ کو میز کی سطح پہ رکھا اور قلم کھینچ نکالا پھر جھک کے اس پہ دستخط گھسیٹے اور تالیا کی طرف مڑا اب اس کی طرف گھوم چکی تھی ایک ماہ کا بونس اور جاب ریکمینڈیشن لیٹر مجھے دونوں چاہیے ڈی وہ مسکرا دی اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں چیتالیہ اس نے استعفی زور سے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور چبا چبا کے بولا آپ وان فاتح کی کنگ میکر بنتی جا رہی ہیں اور آج تو سب نے آپ کو نوٹس کر لیا سیاسی پارٹی میں نوٹس میں آ جانا بڑی خطرناک بات ہوتی ہے چیتالیہ راس پٹین بننا آسان نہیں ہے آج وہ وقت دور نہیں نظر آ رہا جب اتنی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا کہ بارش نیشنل دراصل سام سیڑھی کا کھیل ہے طاقت کی حوث میں ایک غلط قدم آپ کو بری طرح نیچے پٹک دے گا میں تمہاری طرح نہیں ہوں عثمان اس کی مسکراتی سرد آنکھیں عثمان پہ جمی تھی وہ تنظن مسکرایا شروع شروع میں سب یہی کہتے ہیں مگر آپ ایک دن میری جگہ پہ کھڑی ہوں گی مارک مائی ورڈز اسے گھورتے ہوئے مڑ گیا تالیہ کے چہرے پہ سایہ سا گزرا مگر پھر وہ زخمی انداز میں مسکرا دی دیکھتے ہیں باہر نکلتے عثمان کو پکارا تو وہ سر جھلا کے نکلتا گیا تھوڑی دیر بعد وہ اشر کے آفس میں بیٹھا بے بسی بھرے غصے سے رو سنا رہا تھا اشر کنٹرول کرسی پہ بیٹھا مسکرا کے سن رہا تھا پھر ستائشی انداز میں ابرو چکائے چیتالیہ جی، میری امید سے زیادہ گٹس والی انٹرسٹنگ پھر مسکرا کے آگے ہوا اور تسلی دینے والے انداز میں تم فکر نہ کرو میں بھی تمہیں ریکمنڈیشن لیٹر لکھ دوں گا یہ ایک باعزت ایگزٹ ہوگی تمہارے لیے میرے لیے ویسے بھی اب یہاں کام کرنا مشکل ہو گیا تھا وہ برہمی اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہا تھا مگر عثمان ایک بات صحیح ہے تم یہاں سے جا کے آبم کے خلاف کسی سے ایک لفظ نہیں بولو گے تالیہ ٹھیک کہہ رہی ہے اگر تم وسل بلوئر بن گئے تو تمہیں دوبارہ کوئی نوکری نہیں دے گا سنجیدگی سے تنبی کی تو عثمان نے فوراً سر ہلایا اف کورس سر میرا دماغ خراب ہے جو ان سے ریکمنڈیشن لکھوا کے یوں کروں گا عثمان نے جھرجھری لی تھی اس کا موڈ بہت خراب تھا مگر وہ اپنی حدود پہچانتا تھا جدید ملاقہ کے اس ہوٹل کی لابی میں معمول کی چہل پہل تھی ایسے میں ایڈم ایک دفعہ پھر ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا صبح کے برعکس اس وقت وہ نروس دکھائی دیتا تھا اس نے سوٹ پہن رکھا تھا جو ادھار مانگا لگتا تھا اور بار بار ٹائی درست کرتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لابی عبور کر کے وہ اندازے سے اس طرف آیا جہاں ہوٹل کے باتھ رومس بنے تھے ایک باتھ روم میں جلدی سے گھسا اور دروازہ بند کیا پھر اندر آ کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور کوٹ اتارا پھر سیاہ ٹائی اتار دی اور جیب سے سیاہ پٹی نکال کے کالر پہ بو بنا کے گرا باندھی سفید شرٹ سیاہ پینٹ اور سیاہ بو کے باعث اب وہ ایک دم سے ویٹر لگنے لگا تھا نیم پلیٹ بھی لگا لی پھر اس نے دو طے شدہ تولیے اٹھائے اور سر جھکا کے باہر نکلا پھر یوں ہی ویٹرز کی طرح چلتا سر نواڑے آگے بڑھ گیا ایک موڑ مڑا تو سامنے سروس رومز تھے سنجیدہ شکل بنائے اندر داخل ہوا وہاں چند بیرے اور یونیفارم والی ملازمائیں کام کرتے دکھائی دے رہی تھی وہ ایک ریک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بظاہر تولیہ اور صابن درست کرنے لگا کمرے میں دوسرے لوگ بھی تھے اور یوں لگتا تھا کہ کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے ایک دو دفعہ ڈر کے دیکھا بھی صحیح مگر سب اپنے کام میں مگن تھے یہ شفٹ بدلنے کا وقت تھا اور ویٹرز اپنے لاکر سے سامان نکال کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے ایڈم کے ہاتھ کپ کپ لگے کہیں کوئی پکڑ نہ لے پھر جلدی سے ایک اسٹاف باتھ روم کی طرف آیا اور دروازہ بند کر کے تالیہ کو کال ملا وہ اس وقت آفس کے ایگزیکٹو کچن میں کھڑی برنر پہ ساس پین میں پانی ابلتے دیکھ رہی تھی چائے کے پتے ساتھ رکھے تھے فون بجا تو اس نے موبائل کان سے لگایا ہاں شر لاک کہاں پہنچی تمہاری تفتیش محظوظ انداز میں پوچھا خلاف توقع اس نے برا نہیں منایا پریشان لگتا تھا بچے چیتالیا میں بھیس بدل کے کمرے میں موجود ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے ریلیکس ایڈم کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں اف میری جان نکل رہی ہے اگر میرے سر پہ آ گیا اور کوئی اور پوچھنے لگا تو میں کیا کروں گا آپ کی بری صحبت کا اثر ہے کہ میں بھی لوگوں کو کون کرنے لگ گیا ہوں کسی کو کون کرنا سارا آرٹ اسی لفظ کون میں چھپا ہے یعنی کانفیڈینس ایڈم تم جتنے اعتماد سے کردار ادا کرو گے اتنے ہی کامیاب ہوگے گے وہ پتے اندر نہیں مڑی جانتی تھی پیچھے کون ہے جس کو چائے کی طلب ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ موجمے میں اس سے کون تمہیں دیکھ رہا ہے تو جمائی لو ہے وہ حیران ہوا جمائی ہوتی ہے کسی کو لیتے دیکھ کے ہمیں بھی آنے لگتی ہے تمہیں دیکھنے والے کو دور سے بھی تمہیں تمہیں جمائی جمائی لیتے دیکھ کے آئے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ کون تمہیں گھو رہا ہے فون رکھ کے گردن موڑی تو فاتح چوکھٹ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے مسکرا کے سے دیکھ رہا تھا جمائی سیریسلی یو سی میں کچھ لوگوں کی ٹیچر بھی ہوں مسکرا کے شانے اور اور واپس چائے کی طرف پلٹ گئی اس نے بازو نیچے کیا اور قدم قدم چلتا قریب آیا تھینک یو اس تقریر کے لیے اس نے بہت مدد کی وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا مگر تم سیلیبریشن گیدرنگ میں موجود نہیں تھی مجھے دوسرے اہم کام کرنے تھے چیئرمین اس نے ساس پین اٹھایا اور ساتھ ہی مگ چھلنی پہ رکھا عثمان نے استعفیٰ دے دیا ہے اس کو بہتر جاب مل گئی ہے تو میرا شک درست تھا مجھے یقین تھا یہ ویڈیو عثمان نے لیک کی ہے وہ سنجیدہ ہوا تو تالیہ نے چائے کپ میں انڈیلتے شانی اچکائے مجھے نہیں معلوم چیئرمین وہ عزت سے استعفیٰ دے رہا ہے ہمیں بھی باوقار طریقے سے خاموش رہنا چاہیے تم نے مجھے اپنی ڈائیورس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اس نے جواب میں ایک دم اتنی غیر متوقع بات کہی کہ چائے کی دھار مگ میں انڈیلتی تالیہ کے ہاتھ سست ہوئے پھر دوسرے ہاتھ کو اوپر اٹھا کے سرخ آنسو والی انگوٹھی دکھائی میری دوسری شادی ابھی قائم ہے سر اوہ گڈ اس کی جیسی تشفیح ہوئی تو وہ سیکنڈ ہسبینڈ ہے جو سفر پہ گیا ہے اور وہاں سے چاکلیٹس بھیجتا ہے کول cool. اس نے جیسے تبصرہ کیا گرم کہوا ذرا سا چھلکا مگر وہ سنبھل گئی سیدھی ہوئی اور چہرے پہ جبری مسکراہٹ سجائے کپ اس کی طرف بڑھایا تھینک یو مجھے اس کا ذائقہ بہت پسند ہے کیسے بناتی ہو تم یہ وہ مک تھامے ستائش سے کہہ رہا تھا وہ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے رہ گئی چھوڑیں سر چائے بنانا آپ کا کام نہیں ہے ہاں میرے پاس اس سے بڑے کام ہیں اور وہ بڑے کام بھی ہو جائیں گے سر فنڈز مل جائیں گے فاتح نے جواب نہیں دیا بس مگ تھامے پلٹ گیا تو وہ پیچھے سے بولی ہو سکتا ہے آپ کے اپنے گھر میں خزانہ موجود ہو جو کیمپین فنڈز کے لیے کافی ہو اگر میں آپ کو وہ خزانہ لا دوں تو آپ کو اپنی ڈیل یاد ہے نا سر وہ اجنتے سے پلتا سن باؤ والے گھر میں آپ کے گھر میں سر اس نے مسکرا کے دہرایا اور پرس اٹھاتی ساتھ سے گزر کے باہر نکل گئی وہ راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اشر کے آفس سے نکلتے ایک آدمی کو دیکھ کے رکی وہ سوٹ میں ملبوس باوکار سا آدمی فائل اٹھائے نکل رہا تھا تالیا ٹھہر گئی یک تک اس کو دیکھنے لگی ابھی چند روز قبل تو اس نے اس آدمی کو خواب میں دیکھا تھا وہ اپنے آفس میں کھڑا شیشے کی دیوار سے نظر آ رہا تھا اور تالیا راہداری کی شیشے کی دیوار پہ زرد پوسٹر چسپاں کر رہی تھی دھماکے کی طرح اسے یہ منظر یاد آیا وہ آدمی اشر سے آخری بات کہہ کے باہر نکلا تو تالیا کو وہاں کھڑے دیکھا ذرا سا مسکرایا اور آگے بڑھ گیا وہ گردن موڑ کے اسے دیکھتی چوکھٹ تک چلی آئی اشر جو کرسی پہ ٹیک لگائے تنہا سا بیٹھا تھا سیدھا ہوا چی تالیہ یہ کون صاحب تھے یہ ادیب بن سوت ہیں معروف سیاستدان کچھ دن پہلے امریکہ گئے تھے آج ہی واپس آئے ہیں ابھی آپ کو اکثر یہاں نظر آئیں گے اشر مسکرا کے بتا رہا تھا وہ کہہ کر سوچتی ہوئی اندر داخل ہوئی اشر بے اختیار جگہ سے اٹھ گیا آپ نے کبھی بتایا نہیں اپنی شادی کا اور اپنی ڈائیورس کا شائستگی سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں وہ میز کے دوسرے سرے پہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی ایک ہاتھ سے بیگ کا اسٹیپ تھام رکھا تھا کمرے میں آکورڈ سی خاموشی ہو گئی ویل well, آپ گھر جا رہی ہیں تھوڑی دیر تک بس ڈسپینسر کی طرف جا رہی تھی پانی پینے تو ان صاحب کو دیکھ کے رکی میرے آفس کا پانی زیادہ صاف ہے وہ مسکرا کے کہتا میز کے پیچھے سے نکلا اور سائڈ ٹیبل تک آیا ٹھنڈی بوتل فریج سے نکالی اور واپس آ کے اسے تھمائی شکریہ اشر صاحب اس نے مسکرا کے بوتل پرس میں رکھی اور مڑنے لگی تو وہ جلدی سے بول اٹھا اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو ہم ساتھ ڈنر کر سکتے ہیں اصل میں کارنر پہ ایک بہت اچھا نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے اور میں نے ان کا کھانا بھی ٹرائی نہیں کیا سوچ رہا تھا کہ آپ کا ٹے میں نو بجے وہاں پہنچ جاؤں گی لوکیشن ٹیکسٹ کر دیجیے گا وہ بات کاٹ کے بولی تو اشر گنگ رہ گیا اسے تالیہ سے اتنی جلدی حامی بھرنے کی امید نہ تھی وہ جس طرح آئی تھی ویسے ہی چلی گئی اور وہ خوشگوار ہے تو میں گھرا رہ گیا ہوٹل کے اسٹاف روم میں ایڈم مسلسل جمائی لیتا ٹرالی پہ چیزیں جوڑ رہا تھا کنکیوں سے وہ اعتراف کا جائزہ بھی لے رہا تھا جب اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے کوئی بھی جمائی نہیں لے رہا تھا چیتالیہ کو تو اللہ پوچھے وہ ٹرالی دھکیلتا باہر نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے گرجدار آواز آئی اسے سنو تم کون ہو ایڈم نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس میں قدیم ملاقہ کی محلات میں سلطان بندہ ہارا شہزادی ملکہ وغیرہ کے ساتھ چہل قدمی کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور تو اور میں وقت میں بھی سفر کر چکا ہوں اور وہ بھی سپلی میں کیونکہ میری گردن پہ نہ مہر بنی ہے نہ میری یاداشت کھوئی تم کیا چیز ہو اور پھر پورے اعتماد سے مڑا ہوں سامنے فرنچ کٹ والا ہیڈ ویٹر کھڑا اسے گھو رہا تھا سر میری نائٹ شفٹ ہے آج اور میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو مینیجر صاحب اپنے آفس میں بلا رہے ہیں وہاں ہنگامہ کھڑا ہوا ہے آپ کے گھر سے کوئی خاتون بھی ہے وہاں رازداری سے آہستہ آواز کی کسی ویٹرس کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا ہے انہوں نے کیا مطلب وہ تعجب مگر ہلکی سی پریشانی سے بولا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا ایڈم نے گہری سانس لی اور جلدی سے ٹرالی دھکیلتا آگے بڑھ گیا اسے عمر سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہیڈ ویٹر شادی شدہ لگتا ہے اور پھر بیویاں تو سب کی شکی ہوتی ہیں تیر نشانے پہ لگا یا نہیں اس کی خلاصی ہو گئی وہ پانچویں منزل پہ آیا جہاں اس کمرے کا بند دروازہ تھا جس کے اندر کیمرہ لگا تھا چالی اس نے ایک طرف رکھی ماتھے پہ پی کیپ جمائی اور خاموشی سے آگے بڑھ کے فائر الارم بجا دیا پھر جلدی سے اوٹ میں ہو گیا الارم زور زور سے چنگھارنے لگا چند لمحوں میں یک کے بعد دیگرے دروازے کھلے اور لوگ باہر بھاگنے لگے ایڈم اوٹ سے دیکھنے لگا دفتر مطلوبہ کمرے کا دروازہ بھی کھلا اور ایک نوجوان تیزی سے باہر آیا ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس وہ خوش شکل اور مہذب سا ملے نوجوان تھا دوسرے مہمانوں کے ساتھ وہ بھی فائر ایگزٹ کی طرف بھاگا اس کے جاتے ہی ایرن تیزی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا اس کے ہاتھ پھر سے کپ کپانے لگے تھے جلدی سے گلدان تک آیا اور اسے ایک طرف کیا بلب میں لگے کیمرے کو فکس کیا تاکہ اب منظر درست نظر آئے گڈ پھر مڑا اور ادھر ادھر دیکھا میز پہ چند کاغذات رکھے تھے اس نے جلدی جلدی ان کو کھنگالا وہاں کچھ خاص نہ تھا وہ آدمی اپنا والیٹ وغیرہ ساتھ لے گیا تھا بریف کیس بھی لاک تھا اور لیپ ٹاپ کو وہ اتنے کم وقت میں کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا کرے پھر ایک دم وہ گھوما وہ فلاور بکے جو ہوٹل کے مہمانوں کے استقبال میں کمرے پہ پہنچایا جاتا تھا وہ سامنے میز پہ رکھا سوکھ رہا ایڈم نے جھپٹ کے اس پہ رکھا کارڈ اٹھایا ہم مسٹر فہمی بن سلام کو خوش آمدید کہتے ہیں وہاں اس آدمی کا نام لکھا تھا اس نے مسکرا کے نام ازبر کیا اور کارڈ واپس رکھ کے تیزی سے باہر نکلا لوگ ابھی تک راہداری میں بھاگتے دکھائی دے رہے تھے وہ پی کیپ سر پہ ترچی کے رش کے درمیان گم ہو گیا وہ ریسٹورانٹ سمندری غذا کھانے والوں کے لیے خاص بنایا گیا تھا اندر سرخ مدھم سی روشنیاں بکھری تھیں اور ماحول کو خوابناک اور پرسرار سا بنا رہی تھی فضا میں مچھلی اور تلے ہوئے جھینگوں کی خوشبو پھیلی تھی بلائی منزل پہ شیشے کی دیوار کے ساتھ والی کرسی پہ اشر محمود منتظر سا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا ادھر سوئی نو اور بارہ پہ آئی ادھر سامنے گلاس ڈور دھکیلتی تالیاں اندر داخل ہوتی دکھائی دی اس نے آتے ساتھ ہی گردن دائیں بائیں گھمائی وہ اسی پھولدار فراک رومال اور اونچی پونے والی ہولے میں تھی سیاہ بڑا سا پرس بھی کوہنی پہ تھا اشر پہ نظر پڑی تو ہلکا سا مسکرائی اور سیدھ میں چلتی آئی وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے لیے کرسی کھینچی تالیہ نے نشست سنبھالی پرس قدموں میں رکھا اور کوہنیاں میز پہ رکھ کے بڑی فراغت سے اشر کو دیکھا جو اب سامنے بیٹھ رہا تھا دونوں کے درمیان کانچ کی سراہی میں رکھا ایک تازہ اور سرخ گلاب حائل تھا سرخ مدھم روشنیوں سے مزین ہال کے کمرے میں وہ شیشے کی دیوار کے ساتھ میز کے دونوں اعتراف اب بیٹھ چکے تھے آج آپ کے بارے میں بات کریں گے تالیہ وہ مسکرا کے گویا ہوا سو آپ کا ایکس ہسبینڈ کیا کرتا تھا ہتیلی پہ تھوڑی گرائے تالیہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا آپ دونوں نے تھائی لینڈ میں ایک ایکسپورٹ پروجیکٹ ساتھ کیا تھا اور اس سے پہلے آپ اسے سنگاپور کے سفر کے دوران ٹرین میں ملے تھے اشر حیرت زدہ رہ گیا آپ کے ایکس ہسبینڈ کو نہیں اشر صاحب میں اس آدمی کی بات کر رہی ہوں جو گھائل غزال کی بولی لگا کے مسز اسرا کو بدنام کرنے جا رہا تھا جعفر صاحب اس آدمی اور آپ کا کنیکشن ڈھونڈ لیا ہے میں نے اشر کی مسکراہٹ مدھم ہوئی وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا ذرا پیچھے ہوا میں سمجھا نہیں اور اگر میں یہ ڈھونڈ سکتی ہوں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ وان فاتح کو کی کمی کا شکار کرنے اور سن باؤ کا گھر بیچنے پہ مجبور کرنے والے بھی آپ ہیں ان کی دکانوں میں آگ بھی آپ نے لگوائی تھی اور شیئرس کو ڈبونے میں بھی آپ کا ہاتھ ہے ہمارا یہ ڈنر میرے بارے میں نہیں آپ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہے ایش ہتیلی پہ چہرہ گرائے پلکیں جھپکا جھپکا کے اسے دیکھتی وہ کہہ رہی تھی پھر پرس میں ہاتھ ڈال کے ایک تہ شدہ کاغذ میز پہ رکھا چند لمحے سے دیکھتا رہا پھر ایک دم کھل کے ہنس پڑا اور جی تالیہ کو لگا کہ عبداللہ اور عثمان کے بعد وہ مجھ سے بھی استعفے پہ دستخط کروا لیں گی نہیں نہیں تالیہ اتنی جلدی نہیں وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا یو سی میں عثمان نہیں ہوں جو چپ چاپ کاغذات نامزدگی واپس لے لوں گا یا عبداللہ جس کو ڈرا دھمکا کے آپ وان فاتح سے معافی مانگنے پہ مجبور کر دیں گی پھر آگے کو جھکا اور مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا میں اشر محمود ہوں میں کنگ میکر ہوں میں ابھی جا کے وان فاتح کے سامنے ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب میں نے کیا ہے اور وہ چپ رہیں گے نہ وہ میرے خلاف پولیس میں جا سکتے ہیں نہ پریس میں خاندان کی بدنامی ان کو لے ڈوبی کی سی کندھے اچکائے میرے ساتھ یہ استعفوں پہ دستخط کروانے والے ٹینٹرمس نہیں کام کریں گے وہ ابھی تک مسکرا کے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی آپ نے شہزادی تاشا والی کہانی سنی ہے ایش وہ بندہ ہارا کی بیٹی ہاں کورس میں پڑھی تھی اس نے ابو الخیر نامی امیر اور بدعنوان سوداگر سے مسجد کے نام پہ چندہ لیا تھا تاریخ کہتی ہے کہ اس کی نیت نیک تھی اور مسجد واقعی بنی تھی مگر میں آپ کو بتاؤں ایش مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اسے نہ مسجد کی ضرورت تھی نہ چندے کی اسے اس طاقت کی ضرورت تھی جو ابو الخیر جیسے دولت مند آدمی کو اپنا حلیف بنانے پہ اسے ملنے والی تھی یہ استعفیٰ نہیں ہے اس نے کاغذ کھولا تو وہ کورا تھا البتہ اس کے اندر ایک اور ننا کاغذ رکھا تھا جسے دیکھ کے اشر چونکا یہ میں نے فاتح صاحب سے کہا کہ ان کے گھر میں خزانہ ہے جو الیکشن میں ان کے کام آئے گا وہ کیوں گھر بیچیں یا قرضہ لیں وہ اس خزانے کو استعمال کیوں نہ کریں اور ننھا کاغذ اس کے سامنے رکھا اشر نے نظریں جھکا کے اس کاغذ کو دیکھا وہ ایک چیک تھا اشر محمود کی چیک بک کا چیک آپ نے مجھ سے پانی اس لیے مانگا کیونکہ آپ کو میری میز پہ رکھی چیک بک سے ایک چیک پھاڑنا تھا پانچ سیکنڈ میں آپ نے یہ کیسے کیا تالیہ میں حیران ہوں کیونکہ وہ خزانہ آپ ہیں اشر صاحب وہ ہنوز مسکرا رہی تھی آپ مجھے اس چیک پہ لکھی رقم سائن کر کے دیں گے آپ آج سے وان فاتح کی کیمپین کو فن کریں گے میں آپ کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کرنے نہیں آئی میں آپ کو واپس اپنے کیمپ میں دعوت دینے آئی ہوں اشر کے تاثرات بدلے ماتھے پہ بل پڑے لب بھینچ لیے ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی اور میں چیئرمین کا الیکشن چھوڑ کے آبنگ کیمپین میں کیوں شامل ہوں گا ہاں کیونکہ آپ ابھی تک ان کو آبنگ کہتے ہیں کیونکہ جب سے آپ نے ان کے خلاف کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں آپ سوشل گیدرنگ سے کٹ گئے ہیں لوگ آپ کو وہ پروٹوکول نہیں دے رہے جو وان فاتح کے سائے میں ہونے کی وجہ سے دیتے تھے آپ اکیلے رہ گئے ہیں اور آپ نے عمر کا ایک بڑا حصہ فاتح کا کنگ میکر بن کے گزارا ہے ان سے الگ ہونا آپ کو اندر سے دکھی کر رہا ہے آپ ان کو مس کرتے ہیں ایش اور آپ کو میرا ایش کہنا ان کی یاد دلا رہا ہے آپ ان کا جتنا برا چاہ لیں آپ کے اندر کا وہ ٹین ایج لڑکا جو بہن اور بہنوئی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے جایا کرتا تھا وہ آج بھی وان فاتح کی توجہ حاصل کرنے کا متمنی ہے بے چین ہے آپ الیکشن اس لیے جیتنا چاہتے ہیں تاکہ فاتح کو کچھ بن کے دکھا دیں آپ ان کے ساتھ کام کرنے کو مس کرتے ہیں ایش زور دے کر وہ ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھی اور اشر کے جبڑے کی رگیں بھینگ چکی تھی آنکھوں میں گلابی پر نظر آنے لگا تھا چپتی ہوئی نظریں تالیا پہ جمی تھی آپ کو لگتا ہے آپ کے اور فاتح کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے مگر یہ غلط ہے میں آپ کو واپسی کا ٹکٹ دینے آئی ہوں یہ آپ کی واپسی کی قیمت ہے اسے ادا کریں اور واپس آ جائیں وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا کچھ نہیں بولا آپ ایکسپورٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں اگر فاتح صاحب حکومت میں آئے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کاروباری اصلاحات کا وہ بل پاس کروائیں گے جس کا مسودہ آپ کب سے تیار کر رہے ہیں آپ کے آفس کا ہر ورکر جانتا ہے آپ اس بل کے بارے میں کتنے ٹچی ہیں ہم آپ کو ایک چھوٹی ریاست میں حکومت دیں گے آپ کو آپ کا پسندیدہ بل مل جائے گا اور ہمیں پارٹی فنڈز اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے ٹریلر آپ ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں پوری فلم زیادہ بھیانک ہوگی زیادہ کے چکر میں تھوڑے سے محروم نہ ہوں ایش اور پھر وہ کرسی دھکیلتی اٹھی اور بیگ اٹھا لیا وہ ابھی تک چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا بھنچی مٹھیاں چیک پہ رکھی تھی آپ جمعے تک سوچ لیں جمعے کو کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ ہے میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ ہم ساتھ مل کے چلیں جمعے کی صبح آپ اس چیک کو سائن کر کے دے دیں گے تو یہ آپ کی واپسی ہوگی نہیں دیں گے تو بھی ہم عزت سے رستے الگ کر لیں گے اور پھر الیکشن جیسے فورم پہ ملاقات ہوگی اور خاندان کی بدنامی آپ دونوں کو لے ڈوبے گی اشر بس چپ چاپ اسے دیکھے گیا لب سختی سے بھینچ رکھے تھے اور وہ ایک منی لانڈر تھا اسی لیے ہماری علیحدگی ہوئی اور میں نے پھر ایک دوسرے آدمی سے شادی کر لی جو ابھی تک قائم ہے اشر کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ ابری سر کو خم دیا نظریں اس پہ جمی تھی اور وہ کیا کرتا ہے وہ تالیہ اداسی سے مسکرائی وہ ایک ایڈونچرر ہے مہم جو اور پرس کندھے پہ ڈالتی مڑ گئی اس کے باہر نکلتے ہی اشر نے غصے سے چیک اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرے اچھال دیے کاغذ کے ٹکڑے شیشے کی دیواروں سے ٹکرا کے فرش پہ بکھر گئے سرخ روشنیاں اس کے ارد گرد جمعرات کی شام وان فاتح کی پرسنل ایٹ خاتون جب فاتح کے ساتھ آفس میں داخل ہوئی تو اسے عثمان کی خالی میں اس پہ ایک لفافہ رکھا نظر آیا جس کے اوپر پیپر ویٹ رکھا تھا وہ بارش بھری ایک گیلی صبح تھی فاتح دو افراد کے ساتھ تیز تیز چلتا سیدھا اندر آفس چلا گیا تھا اور وہ لوگ ابھی ابھی ایک میٹنگ سے واپس لوٹے تھے اور سیدھا آفس آئے تھے عثمان کے نہ ہونے سے کام بڑھ گیا تھا اور وہ اس کی میٹنگز کا حساب کتاب بھی رکھ رہی تھی سیاہ بیگ سامان سے بھرا آج بھی کوہنی پہ تھا اور گلے میں مختلف رنگ کا پھولدار رومال گلابی فراک کے ساتھ کیجول ہولے کی عکاسی کر رہا تھا لفافہ دیکھ کے وہ میز تک آئی اور تیزی سے اسے اٹھایا پھر اندر ہار ڈال کے باہر نکالا تو دیکھا وہ اشر کا دستخط شدہ چیک تالیہ مسکرا دی ساتھ میں ایک دوسرا کارڈ بھی تھا اس نے وہ کھولا وہ ایک ہائی پروفائل ڈنر تھا جو ویکینڈ کی شام ہونا تھا وہاں وزیر اعظم صوفیہ رحمان بھی مدو تھیں فاتح ایسے ڈنرز کم اٹینڈ کرتا تھا مگر اشر ضرور جایا کرتا تھا اس کی حمایت اس بات سے مشروط تھی کہ وان فاتح اس کی تجاویز بھی سنا کرے گا اور اشر کی پہلی تجویز اس کارڈ کی صورت تھی اس کو اٹینڈ کرنا اب لازم تھا اشر محمود ایک حلیف کے ساتھ اب ڈونر بھی بن چکا تھا اور کوئی سیاستدان اپنے ڈونر کو انکار نہیں کر سکتا تالیہ نے مسکرا کے دونوں چیزیں خاموشی سے اپنے بیگ میں رکھ لیں اسے جو کرنا تھا صبح کرنا تھا اشر محمود کے قلعے نما گھر کا لان رات کے وقت برقی پولس کی سفید روشنی میں نہایا کھڑا تھا لکڑی کی کینوپی سائے تلے مادہ ہرن اپنے ننے غزالوں کو لیے گھاس پہ بیٹھی تھی اس کی بڑی بڑی بے تاثر آنکھیں قلعے پہ جمی تھی جس کی کھڑکیاں روشن نظر آتی تھی اندر لاؤنج میں لٹکتے سارے فانوس روشن تھے پرتعیش صوفوں پہ اسرا ٹیک لگائے تیوری چڑھائے بیٹھی تھی اور اش اس کے سامنے آگے ہو کے بیٹھا منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا کاکا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ایش مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی اسرا نے بے اختیار کن پٹی چھوئی بھورے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ سادہ باد رنگ اور کندھے پہ سٹول جمائے اس وقت ایک ٹوٹی بکھری ہاؤس وائف لگ رہی تھی تم نے اتنے مہینے مجھ سے فاتح کی مخالفت کروائی اور اب جب کہ میرا دل بھی کھٹا ہو چکا ہے تم چاہتے ہو کہ ہم اس کی حمایت شروع کر دیں میں نے آبنگ کی مخالفت نہیں کروائی آپ سے میں نے صرف اقتدار میں پہنچنے کا بہتر رستہ ڈھونڈنا چاہا تھا کاکا لیکن وہ اسے دیکھ کے نرمی سے کہہ رہا تھا میں آبنگ کے ہوتے ہوئے چیئرمین نہیں بن سکتا وزیر اعظم تو دور کی بات ہے اسی لیے پلیز ہم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم آبنگ کی حمایت کریں میں نے اس کی فائل چرائی ایش وہ ابرو چڑھائے برہمی سے کہہ رہی تھی میں نے فاتح کو دھکا دیا ایک ہفتے سے ہماری بات چیت بند ہے اب میں کس منہ سے اسے کہوں کہ ہم نے صلاح کرنی ہے اشر نے ابرو چکایا اور کندھے جھٹکتا پیچھے ہوا ایمانداری کی بات تو یہ ہے کاکا کہ آپ کو بھی اقتدار کا لالچ ہمیشہ سے اتنا ہی رہا ہے جتنا کہ مجھے تھا آریانہ کے کھونے کے بعد آپ بدل گئیں ورنہ ڈونٹ ٹیل می کہ فرسٹ لیڈی بننا آپ کا سب سے بڑا خواب نہیں تھا وہ صفاق ہوا تو اسرا کی آنکھیں گلابی پڑی جبڑا بھینج گیا آریانہ کا نام مت لو وہ میرے دل کا ٹکڑا تھی اسے تم لوگوں کی سیاست نے چھین لیا اور اب میں دوبارہ فاتح کو اسی سیاست میں دھکیل دوں میں تو سب کچھ بیچ کے امریکہ جانا چاہتی تھی ایش تم مجھے کیا دوبارہ اسی دلدل میں دھکیل رہے ہو کیا کا بدلہ نہیں لینا چاہتی کیا اس کی قربانی رائے گاہ جائے گی وہ زد سا ہو کے بولتا چلا گیا پھر یکدم چپ ہوا اسرا ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی قربانی کیا مطلب وہ یکلق سیدھی ہو کے بیٹھی میری بیٹی کوئی مری نہیں ہے وہ کھو گئی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہوگی وہ وہ کسی اچھی جگہ پرورش پا رہی ہوگی اس کی آواز کپ کپ آئی آنکھ سے آنسو لڑکا ہاں میرا بھی یہی مطلب تھا نہیں ایش تمہارا مطلب کچھ اور تھا وہ بے قرار سی آگے ہوئی تم کچھ جانتے ہو آریانہ کے حادثے کے بارے میں اگر جانتے ہو تو پلیز مجھے بتاؤ کاکا میں صرف یہ جانتا ہوں کہ صوفیہ نے آریانہ کے ساتھ یہ سب کروایا تھا وہ سنجیدگی سے کہنے لگا اور میرے واپس آبنگ سے آ ملنے کی ایک وجہ آریانہ بھی ہے آپ آریانہ کی وجہ سے سیاسی زندگی سے کنارہ کش ہو چکی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے اب آپ آریانہ کی وجہ سے ہی واپس آئیں گی اسرا کا گیلا چہرہ وہیں ساکت ہو گیا آنکھوں میں بے پناہ الجھن ابری تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اشر آپ کیا چاہتی ہیں آریانہ کا بدلہ لینا ہے آپ کو یا نہیں اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا اسرا کا سر ایسا بات میں ہلا تو پھر ہفتے کی رات ہم ایک ڈنر میں شریک ہو رہے ہیں جہاں صوفیہ رحمان بھی ہوگی اب وہ وقت آ گیا ہے جب صوفیہ اپنے اعمال کا حساب دے اگر آبنگ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں تو میرا چیک کیش ہو جائے گا ورنہ میں ان کے کیمپ میں نہیں جاؤں گا وہ کتئی لہجے میں بہن کو سمجھا رہا تھا گہری نظریں اسرا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پہ جمی تھی ہم نے آریانہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اتنے سال بعد ہم کیسے صوفیہ رحمان سے باس پرس کریں گے میں سمجھاتا ہوں اشر کی آنکھیں چمکی اور وہ تیز تیز بولنے لگا باہر گھاس پہ سستا ہرن خالی بے تاثر آنکھوں سے قلعے کی روشن کھڑکیوں کو دیکھے جا رہے تھے رات گہری ہوتی جا رہی تھی بہت سے آفیسز میں کام ابھی تک جاری تھا ایسی ہی ایک اونچی عمارت پہ بنے ایک فلور میں بہتر سی سفید بتیاں روشن تھی بہت سے ورکرز اپنے کمرے لاک کر کے اٹھ چکے تھے لیکن کچھ ابھی تک کام کر رہے تھے شیشے کے دروازے کے پیچھے ایک کمرہ روشن دکھائی دے رہا تھا ایڈم نے دروازے پہ دستک دی تو اندر فائلوں میں الجھے شخص نے سر اٹھایا پھر ایڈم کو دیکھ کے مسکرایا آستین چڑھائے ٹائی ڈھیلی کی مگر خوش دلی سے بولا آؤ ایڈم اندر آ جاؤ وہ اٹھ کھڑا ہوا ایڈم سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ازلی معصومیت چہرے پہ سجائے اندر داخل ہوا شرما کے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا تمہارا کام بہت مشکل تھا ایڈم مگر فوج کے دنوں کا ساتھ ہے اس لیے میں نے کر دیا ہے نوجوان نے جھک کے دراز کھولا اور ایک فائل نکال کے اس کے سامنے رکھی ایڈم جلدی سے کرسی کھینچ کے بیٹھا اور فائل کھولی پہلے صفحے پہ فہمی بن سلام نامی اس آدمی کی تصویر لگی تھی جو ہوٹل کے اس کمرے میں رہائش پذیر تھا تو پھر کون نکلا یہ آدمی کوئی کرمنل کوئی مافیا کا بندہ یا جاسوس ایڈم نے دھڑکتے دل سے پوچھا اس کا سرکاری ایجنسی کا آفیسر دوست ہاتھ باہم پھنسائے آگے ہوا اور سنجیدگی سے بولا ایڈم یہ کوئی مجرم یا برا آدمی نہیں ہے یہ بالکل کلین ہے ایک نوکری پیشہ اچھی شہرت والا وکیل ہے جو ہانگ کانگ میں ایک لا فرم میں کام کرتا ہے اس کے ماں باپ ملاقہ میں رہتے ہیں ان سے ملنے آتا ہے بیوی بچے ہانگ کانگ میں ہی ہوتے ہیں ایڈم نے بے چینی سے صفے پلٹائے فائل میں لکھی تفصیلات اس شخص کی نیک نامی کی گواہی دے رہی تھی یہ تو اتنا کلین ہے کہ ایک پارکنگ ٹکٹ اب نہیں ہے اس کے ریکارڈ پہ تم اس کی تفتیش کیوں کر رہے ہو کچھ تو ہے اس کے بارے میں کچھ تو ہونا چاہیے وہ بے چینی سے صفحے پلٹانے لگا استراب مایوسی اداسی ہر طرف سے منفی جذبات نے اس پہ حملہ کر دیا تھا کچھ ہوتا تو ہمیں مل جاتا یار بیچارہ سادہ آدمی ہے وکیل ہے محنت مزدوری کرتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے وہاں سے قیمتی تحفے لاتا ہے ایئرپورٹ پہ سامان میں زیادہ تر تحفے ہی تھے کوئی اسمگل شدہ چیز نہیں تھی اور اب تو یہ چند دن بعد چلا بھی جائے گا ایڈم ایک دم چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگا ہاں وہاں اس کے کمرے میں بھی تحفے پڑے تھے تم اس کے کمرے تک چلے گئے ایک منٹ ایک منٹ وہ چونک گیا وہ اتنے دن سے یہاں ہے اس نے اب تک ماں باپ کو تحفے کیوں نہیں دیے اور وہ ہوٹل میں کیوں رہتا ہے ان کے پاس کیوں نہیں ٹھہرتا ہاں میں نے پتا کروایا تھا وہ تحفے لے کر ان کے گھر تک گیا دو تین دفعہ مگر وہ شاید وہاں نہیں تھے تبھی دروازہ نہیں کھلا تو کیا یہ ان سے فون پہ کانٹیکٹ نہیں کرتا اپنے ماں باپ سے کم آن باہر سے آنے والا بیٹا کال کیے بغیر کب گھر آتا ہے کہہ رہا ہوں نا معلوم کیا تھا میں نے محلے والوں کا کہنا ہے کہ اس کے ماں باپ سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے ایڈم ایک دم جوش سے سیدھا ہوا چہرہ چمک اٹھا اور وہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے ہے نا ایڈم گھروں میں سو سو طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں اس سے وہ کریمنل نہیں بلکہ ایک اداس کمزدہ بیٹا ثابت ہوتا ہے جو ماں باپ کو منانے کے لیے یہاں آیا بیٹھا ہے چلو کچھ تو ثابت ہوتا ہے نا ایڈم خوشی خوشی فائل سمیٹنے لگا میں آج ہی کیل واپس آیا تھا پرسوں دوبارہ ملا کر جاؤں گا مجھے اس کے ماں باپ سے ملنا ہے اور پلیز منع مت کرنا زندگی میں پہلی دفعہ ایڈم بن محمد نے اپنے دل کی یقین پہ بھروسہ کر کے ایک رستے کا پیچھا کیا ہے اگر میں کچھ اور نہ ڈھونڈ سکا تو کم از کم خود کو دریافت کر لوں گا وہ جوش اور اداسی سے کہتا فائل میں صفے لگا رہا تھا اس کا دوست تکان سے مسکرا کے اسے دیکھے گیا اگر ایڈم کی خوشی اسی میں تھی تو ٹھیک ہے اس سے کوئی اعتراض نہ تھا جمعے کی صبح کیل پہ تلو ہوئی تو بہت سے دلوں پہ جمی برف پگھلا کے لے گئی وان فاتح اپنے کمرے کی سگھار میں اس کے آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا جب ات کھلے دروازے پہ چاپ سنائی دی اس نے گرا لگاتے عکس میں اپنے پیچھے آتی اسرا کو دیکھا پھر نظر انداز کر کے ٹائی کے بل دیتا رہا اسرا نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا اور آنکھیں رد جگے کے باعث گلابی تھی وہ چپ چاپ اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی فاتح نے ٹائی کسی اور کفلنگس اٹھانے کے لیے جھکتے ہوئے بولا میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ فائل والی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا فاتح میں تمہاری کیمپین میں تمہارا ساتھ دوں گی وہ آئینے میں فاتح کا چہرہ دیکھ کے بولی تو وہ وہیں ٹھہر گیا پھر کفلنگس پھول کے سیدھا ہوا اور حیرت سے اس کی طرف گھوما ساتھ دوں گی مطلب میں تمہارے ساتھ کیمپین چلاؤں گی وہ سنجیدگی سے گردن کڑا کے کہہ رہی تھی جہاں کہو گے چلوں گی ریلی میں دعوتوں پہ فنڈ ریزنگ پہ ہر جگہ سیاسی بیوی کا رول پلے کروں گی بچے اور میں امریکہ نہیں جائیں گے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اشر بھی تمہارے ساتھ ہوگا میں رات اس سے ملی اور میں نے اسے راضی کر لیا ہے اس نے فنڈس کے لیے چیک بھی کاٹ دیا ہے وہ کیمپین کو فنڈ کرے گا پھر چپ ہوئی دونوں سنگھار میں اس کے سامنے آمنے سامنے کھڑے تھے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم کسی لیکن کی طرف جا رہی ہو اسے دیکھتے ہوئے کف لنک اٹھایا لیکن وہ زور دے کر بولی نظریں فاتح کی آنکھوں پہ جمی تھی تم ہمارے درمیان سے آریانہ کی پھانس نکالو گے فاتح کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے کف کا بٹن بند کرتے ہوئے وہ بولا یعنی میری صرف ایک شرط ہے اور اگر تم اس کو مان لو تو میں تمہارے ساتھ ہوں پلیز فاتح میری بات پوری سن لو مجھے منظور ہے جو بھی ہے اس نے کف لنک رکھے اور نرمی سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اسرا مجھے کوئی بات اس سے زیادہ خوشی نہیں دے سکتی کہ تم میری جد و جہد میں میرے ساتھ کھڑی ہو مگر پہلے میری بات تو سن لو وہ ملتجی انداز میں بولی اور پھر اشر کے الفاظ دہرا دیے وہ تحمل سے سنتا رہا اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے اتنے سال بعد ہے سب کو مگر اسرا کے تاثرات دیکھ کے گہری سانس اوکے میں ایسا ہی کروں گا ڈن اس نے ہتھیار ڈال دیا اسرا کی آنکھیں بھیگ گئیں وہ مسکرا دی ٹھیک ہے پھر میں اور ایش تمہارے ساتھ ہیں وان فاتح کے کندھوں سے بوجھ سا اتر گیا سارے مسئلے جیسے حل ہوتے جا رہے تھے آج تالیا گھر نہیں آئی تھی وہ آفس آیا تو وہ اسے دروازے پہ ملی اسے دیکھ کے لمحے بھر کے لیے تو وہ چونک گیا پھر سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا وہ سیاہ اسکرٹ کے اوپر سفید منی کوٹ میں ملبوس تھی بالوں کا باوقار جوڑا بنائے گردن میں موتیوں کی لڑی پہنے سٹول سر پہ جمائے اور سامنے مفلر کی طرح بکل مارے وہ اونچے عہدے پہ فائز ملے کاروباری یا سیاسی عورتوں کی طرح لگ رہی تھی سیریسلی اس نے ابرو اچکا کے پوچھا تو وہ مسکرا دی اور اس کے پیچھے آفس میں آئی وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا تو تالیا نے میز پہ چیک اس کے سامنے رکھا فاتح نے چیک اٹھا کے مسکرایا ہاں مجھے اسرا نے بتایا ہے کہ اس نے اشر کو فنڈنگ کے لیے راضی کر لیا ہے وہ جو بہت جوش سے کہنے لگی تھی اس فاتح مسکراہٹ پھینکی ہوئی گمسم سی ہو کے فاتح کو دیکھنے لگی اشر نے اپنے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی یہ چیک فائنینس میں دے دو وہ بے نیاز اور مطمئن سا آدمی کندھے اچکا کے کہہ رہا تھا اور تالیہ کا چہرہ بھجتا گیا خاموشی سے چیک اٹھایا تو وہ بولا یہ چیک کب بھیجا اس نے کل شام میں سر وہ بے دلی سے کہہ کے مڑنے لگی تو تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ اسے اسرا نے نہیں تم نے کنوینس کیا تھا تالیہ بے یقینی سے واپس مڑی وہ مسکرا کے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے آپ کو کیسے پتا کیونکہ یہ چیک دو دن پہلے کاٹا گیا ہے اور تمہیں یہ شام کو ملا ہے جبکہ اسرا اور اشر رات میں ملے تھے اور میں ان دونوں کو اچھے سے جانتا ہوں اشر اسرا کو کنوینس کر سکتا ہے وہ اشر کو نہیں اور پھر تم نے کہا تھا کہ تم میرا فنڈنگ کا مسئلہ حل کرو گی تو مجھے تمہاری شکل دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم یہاں مجھے اپنی ڈیل یاد کروانے آئی ہو سو بولو کیا چاہیے تمہیں وہ قلم کو انگلیوں میں گھماتا کہہ رہا تھا اور اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے بول دوں سر فاتح نے ایسے بات میں گردن ہلائی میک اوش وہ الفاظ نشتر کی طرح دل میں پیوست ہوئے بہت سے آنسو بھی گلے میں جمع ہوئے مگر وہ مسکرا دی اور واپس اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی میں آج سے آپ کی باڈی وومن کے ساتھ ساتھ آپ کی پولیٹیکل سیکرٹری اور کیمپین مینیجر بھی ہوں گی یعنی میری چیف آف اسٹاف بالکل سر میں آپ کے لیے کام کرنے والے تمام عملے کی چیف ہوں گی میرا خیال ہے میں نے یہ پوزیشن ارن کی ہے گردن کڑا کے بولی تو وہ وہ مسکرا دیا سوٹ پہنے بالوں کو سے دائیں طرف جمائے نکھرا نکھرا اور تازہ دم لگ رہا تھا شور اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر بنا لا میں دستخط کر دوں گا وہ راضی تھا مطمئن تھا نرم پڑ چکا تھا اور سر اشر صاحب ایک پارٹی پہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں جہاں جہاں صوفیہ رحمان ہوگی اور مجھے وہاں اشر اور اسرا کی تشفی کے لیے کچھ کرنا ہوگا وہ سر جھٹکتے ہوئے فائلز کی طرف متوجہ ہوا تو وہ چونکی کیا کرنا ہوگا it's a family thing Tasha شائستگی سے اسے اس کے مقام کا احساس دلایا اور فائل کھول لی وہ ذرا پھیکی پڑی ظاہر ہے وہ اس کی فیملی کا حصہ نہ تھی بس چپ چاپ مڑ گئی قریباً ایک گھنٹے بعد وہ پوری تمکنت سے عثمان کی کرسی پہ بیٹھے اپنے سامنے رکھی فائلز کا موازنہ کر رہی تھی یہ اسٹاف کا مال نامہ تھا جو اس نے ان سارے دنوں میں جمع کیا تھا طاقت تب مضبوط ہوتی ہے جب اس کا اظہار کیا جائے مراد راجہ کے الفاظ اس کی سماعتوں میں آج بھی گونجتے تھے پھر وہ ایک کاغذ لے کر اٹھی اور باہر ہال میں آئی ہال میں کتاروں کی صورت آفس کیبن بنے تھے کی بورڈز کے کھڑکنے کی آوازیں فون کی گھنٹیوں کا شور ہر طرف لوگ فائلوں اور لیپ ٹاپس میں سر دیے بیٹھے تھے تالیہ ہال کے سرے پہ کھڑی تھی اس نے چہرے پہ غصہ تاری کر رکھا تھا اور سیب میں دیکھ رہی ہال کے آخری سرے کی طرف جہاں کیبن ختم ہوتے تھے آخری کیبن میں ایک لڑکی سر جھکائے کام کرتی نظر آ رہی تھی اس لڑکی کو نگاہوں میں رکھے تالیہ قدم قدم چلنے لگی فائلیں اٹھائے آگے پیچھے جاتے لوگ ہٹ ہٹ کے اس کو رستہ دینے لگے وہ ماتھے پہ بل ڈالے تیز تیز چلتی اس لڑکی کے سر پہ آ رکی کیبن کی دیوار چھوٹی تھی اندر بیٹھی لڑکی چونک کے اسے دیکھنے لگی میں آپ کو نوکری سے فارغ کرتی ہوں ایک باکس میں اپنا سامان ڈالیں اور رخصت ہو جائیں اور یہ یہ آپ کا ٹرمینیشن لیٹر ہے اس نے ایک لفافہ لڑکی کی طرف اچھالا وہ لڑکی ہکا بکا سی اٹھ گئی ارد گرد کے لوگ بھی گردنیں نکال نکال کے دیکھنے لگے مگر چیتالیہ میرا قصور کیا ہے آپ چھٹیاں بہت کرتی ہیں آپ کو دو دفعہ زبانی اور دو دفعہ تحریری نوٹس جا چکا ہے جبکہ آفس کے قوانین کے مطابق دو دفعہ زبانی اور ایک تحریری نوٹس کے بعد ٹرمنیشن لازم ہو جاتی ہے آپ کو عثمان نے زیادہ مواقع دیے ہیں مگر میں عثمان نہیں ہوں بلند آواز میں وہ تمکنت کے ساتھ کہہ رہی تھی سب دم سادے اسے سن رہے تھے میں وان فاتح کی چیف آف سٹاف تالیہ بنت مراد میرے الفاظ یہاں حرف آخر ہوں گے میری وارننگ ختمی ہوگی جو کام نہیں کرے گا وہ یہاں نہیں رہے گا اور جو فاتح صاحب کے ساتھ مخلص ہو کے کام کرے گا صرف وہی یہاں رہے گا آپ فائنینس سے اپنے ڈیوز لے لیں اور شام تک یہ سیٹ خالی کر دیں میں آپ کی پورے مہینے کی تنخواہ ایشو کر رہی ہوں اس لڑکی نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ پھٹی پھٹی نظروں سے تالیہ کو دیکھا you can't fire me I just did وہ سنجیدگی سے کہہ کے پلٹ گئی کیبن کے درمیانی رستے سے گزرتی وہ سید میں آگے بڑھتی گئی اور سب اس کو خاموشی سے جاتے دیکھتے رہے یہ چال یہ اٹھی گردن یہ تحکمیہ لہجہ جو پیغام وہ دینا چاہتی تھی وہ سب تک بخوبی پہنچ چکا تھا تالیہ مراد اب ان کی باس تھی اور اس کی بات نہ ماننے کا انجام یہاں سے بے دخل ہو جاتا اشر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آفس میں آیا تھا جب اس نے رملی سے سارا واقعہ سنا لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی مگر بولا کچھ نہیں چپ چاپ باہر چلا گیا نیچے عمارت کے سامنے کھڑی اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے عثمان کو کال ملائی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم وان فاتح کے کسی دشمن سے جا کے نہیں ملو گے لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم وان فاتح کی سب سے بڑی دشمن کے پاس جاؤ گے میٹنگ میں ارینج کروا دوں گا تم نے بس صوفیہ رحمان سے وہ کہنا ہے جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ اندر بیٹھ گیا تو رملی نے دروازہ بند کر دیا چمکتی سیاہ کار کے سیاہ شیشے اندر کا منظر ڈھام گئے اور ان کے اوپر اونچی عمارت اور آسمان کا عکس نظر آنے لگا کیل پہ وہ رات سیاہ گہری ہوتی چلی گئی تو بادل یک بھوجل ہو کے برسنے لگے تالیہ کے گھر پہنچنے تک بارش تیز ہو چکی تھی وہ پورچ میں کار روک کے باہر نکلی تو برآمدے کے زینوں پہ ایڈم کو بیٹھے دیکھا وہ ہاتھوں پہ چہرہ گرائے جانے کب سے منتظر سا بیٹھا تھا اسے دیکھ کے وہ مسکرا دی تم علاقہ سے کب آئے جب سارا دن اس آدمی کی فوٹیجز دیکھ دیکھ کے تھک گیا تو آ گیا وہ کھڑا ہو گیا تالیا چابی سے دروازہ کھولنے لگی ایڈم ساتھ ہی اسے اپنے دوست سے ملی معلومات سے آگاہ کیے جا رہا تھا وہ مسکراہٹ دبائے سنتی گئی تم خواہ اس بیچارے کے پیچھے پڑے ہو تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنچ کے صوفے پہ بیٹھا تھا اور تالیا کچن میں کھڑی کافی کا پانی رکھ رہی تھی اس کی بات پہ وہ جلستا گیا کم از کم آپ تو ظالم سماج جیسی باتیں نہ کریں میں تو ہمیشہ سے ہی ظالم شہزادی مشہور تھی شہزادی نے کندھے اچکائے اب وہ رمبوتان جو کہ ایک پھل ہے ٹوکری میں نکال رہی تھی نوکری کیسی جا رہی ہے کتنوں کے دانے ہاتھ کٹوا دیے آج پہلی ٹرمینیشن کی ہے دل کو سکون سا مل گیا یا اللہ کس غریب کی نوکری چھینی ہے آپ نے وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی اور ویسے بھی کسی نہ کسی کو تو فائر کرنا تھا سب کو پیغام بھی تو دینا ہوتا ہے نا کہ نیا باس آ چکا ہے وہ وہیں کھڑی سادگی سے بتاتی پھل پلیٹ میں سجا رہی تھی سیاست بڑی گندی چیز ہے پھر تو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ گندی اس نے ٹرے میں پلیٹیں سجائیں اور اسے لیے سامنے لاؤنج میں آئی ٹرے میز پہ رکھی تو ایڈم نے فوراً ہاتھ بڑھایا مگر تالیا نے پلیٹ اٹھا لی اور سوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسے گود میں رکھ لیا میں سارا دن کی تھکی ہاری آئی ہوں یہ میرے ہیں فریج میں مزید پھل پڑے ہیں اپنے لیے خود لے کر آؤں اور ابروچ کا کے ادا سے کھانے لگی ایڈم نے بھویں بھینچ کے خفکی سے اسے دیکھا قدر کیا کرے میری میں نہ ہوتا تو آج ملیشیا کے اسکولس میں آپ کے چھوٹے سچے کارناموں کی کتابیں نہ پڑھائی جا رہی ہوتی تالیہ نے بس ناک سکوڑی اور پھل کھاتی رہی پھر ایڈم سنجیدہ ہوا آپ نے جلدی میں بتایا ہی نہیں اس دن کے ذوالکفلی نے کیا کہا تالیہ نے بس یہی بتایا تھا کہ وہ آدمی ذوالکفلی دراصل تھا اور اس نے اسے تین سوال دیے تھے تفصیل نہیں بتا سکی تھی وہ اور وہ دونوں آج دوبارہ مل رہے تھے اس روز کے بعد وقت کے تین سوال ہیں جن کا جواب اگر وان فاتح معلوم کر کے سمجھ جائیں تو ان کی یاداشت واپس آ سکتی ہے مگر وہ بہت عجیب سوال ہے تو پھر ہم اسکالرس کے پاس جائیں گے لائبریریز کھنگالیں گے کچھ بھی کریں گے مگر جواب ڈھونڈیں گے آپ مجھے وہ سوال لکھوائیں وہ بہت امید سے کہتا جلدی سے قلم کاغذ سنبھال کے بیٹھ گیا سامنے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تالیہ نے تینوں سوال دہرا دیے ایڈم نے انہیں نہیں رکھا بس ٹکر ٹکر تالیہ کو دیکھنے لگا ایڈم کے ساتھ ہمدردی ہوئی نا بہت عجیب سوال ہے کہاں سے ڈھونڈیں گے جواب سیریسلی چیتالیہ آپ کتابیں نہیں پڑھتی کیا اس نے قلم بند کر کے پرے ڈال دیا تو وہ سیدھی ہوئی آنکھوں میں بے یقینی اتری تمہیں ان کے جواب آتے ہیں کس کو نہیں آتے یہ تو ٹول سٹائی کی کہانی سے اخذ شدہ ہیں تو مجھے بتاؤ نا کیا جواب ہے ان کا پہلے اس نے مسکرا کے پھل سے بھری پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تالیا نے منہ بنا کے پلیٹ میں اس پہ رکھی اور انگلی سے پرے دھکیل دی اب بولنا شروع کرو ایڈم ایڈم بن محمد نے ایک رمبو تان اٹھایا مزے سے دان گاڑے تھوڑی دیر چبایا اور گویا ہوا ایک بادشاہ یہ تین سوال ہر ایک سے پوچھتا تھا کسی کام کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہوتا ہے وہ پھر سے پھل کھانے کے لیے رکا تو وہ بے چین ہو کے بولی لمبا سناؤ بس جواب بتاؤ صبر شہزادی صبر اس نے مزے سے پھل چباتے ہوئے کہا یہ اپ اپنے گھٹنوں پہ رکھ لی تھی آپ کو پوری کہانی سننی پڑے گی اگر آپ کتابیں پڑھتی ہوتی تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا مگر خیر ایک بادشاہ یہ سوال سب سے پوچھا کرتا تھا مگر کوئی اسے تسلی بخش جواب نہ دے پاتا پھر کسی نے اسے ایک درویش کا پتہ بتایا جو علم و دانائی سے مالا مال تھا بادشاہ بھیس بدل کے اس کے پاس گیا ویسے اس زمانے میں بادشاہ کتنے مزے سے بھیس بدل لیتے تھے آج کل تو آگے ایڈم آگے اس نے دان پیسے اچھا اچھا ایڈم نے لاشعوری طور پہ دایاں ہاتھ ذرا پیچھے کر لیا اور قصہ سنانے بادشاہ درویش کے پاس گیا تو دیکھا وہ اپنی جھونپڑی کے سامنے گھڑے کھود رہا ہے سات پودے بھی رکھے ہیں بادشاہ نے اس سے وہ سوال پوچھے تو وہ چپ رہا بادشاہ بھی اس کے ساتھ کام کروانے لگا دونوں نے پودے لگا لیے تو جھاڑیوں سے کرہانے کی آواز آئی دیکھا تو ایک آدمی زخمی ہوا پڑا ہے بادشاہ فوراً اس کو اٹھا لایا اور قریب چھپے اپنے سپاہیوں کو بلایا وہ فوراً آیا اور زخمی کی مرہم پٹی کی اس نے رک کے ایک پھانک منہ میں رکھی اور تالیہ نے بہت تحمل سے اسے کھاتے دیکھا زخمی نے بتایا کہ اس کے بھائی کو بادشاہ نے پھانسی دلوائی تھی اور وہ بادشاہ کو بھیس بدل کے جاتے دیکھ کے اسے قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا مگر راستے میں سپاہیوں نے اس پہ حملہ کر دیا اور اب بادشاہ کی رحم دلی دیکھ کے وہ سخت شرم سار ہے بادشاہ کو اس پہ ترس آ گیا اور اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ شاہی طبیب کے ساتھ روانہ کر دیا پھر درویش سے سوالوں کے جواب پوچھے تو درویش بولا کہ وہ تو آپ کو پہلے ہی مل چکے ہیں بادشاہ بہت حیران ہوا اور بولا کہ میں نہیں سمجھا تب درویش نے بتایا کہ اگر تم میری کمزوری پہ ترس کھا کے میری مدد کرنے نہ رک جاتے تو وہ آدمی جو تمہاری گھات میں بیٹھا تھا تمہیں گھائل کر دیتا اور تم میرے ساتھ نہ ٹھہرنے پہ پچھتاتے اس وقت تمہارا سب سے اہم کام میری مدد کرنا تھا اس کام کا سب سے اہم وقت اسی وقت اور میں تمہارے لیے سب سے اہم شخص تھا پھر جب وہ زخمی آیا تو اس کے زخم صاف کرنا اسی وقت ضروری تھا اور وہ تمہارے لیے سب سے اہم کام اور سب سے اہم شخص بن گیا اسی لیے اے بادشاہ یاد رکھو کوئی بھی کام کرنے کا سب سے اہم وقت اب ہوتا ہے ناؤ ابھی اسی وقت کیونکہ ہمارے پاس اپنے حال میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں اسی طرح سب سے اہم شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے چاہے وہ جو بھی ہو زندگی کے اس حالیہ فیز میں جو ہمارے ساتھ ہے وہی سب سے اہم ہے ماضی میں بچھڑے لوگوں کا غم اور مستقبل میں ملنے والے لوگوں کی تمنا غیر اہم ہے اور سب سے اہم کام اس موجود اہم شخص کے ساتھ بھلائی کرنا ہے کیونکہ انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے اس سے وہ بھلائی کرے وہ یک تک سن رہی تھی اور ایڈم بولے جا رہا تھا وہ بالکل چپ تھی تو چتالیہ بات بس اتنی سی ہے کہ وقت کے ان تینوں سوالوں کا جواب حال میں پوشیدہ ہے انسان کو ہر کام کل پہ ٹالنے کے بجائے بر وقت شروع کرنا چاہیے اور اصل وقت اب ہوتا ہے مستقبل کے خیالی پلاؤ بنانا غلط ہے خوابوں کے لیے آج سے محنت شروع کر دینی چاہیے اور اہم شخص وہ ہے جو زندگی کے حالیہ فیز میں ہمارے ساتھ ہے کوئی کولیگ یا گھر والے یا ہاسٹل کے ساتھی یا میاں بیوی اس شخص کو ہر ایک سے زیادہ اہم رکھنا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے اس کا خیال رکھنا ہے اس سے وفا نبھانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے جس دن وان فاتح سمجھ جائیں گے وقت ان کو ان کی یادیں لوٹا دے گا مگر وہ بالکل کھوئی کھوئی سی دور خلا میں دیکھ رہی تھی میں جب ایئرپورٹ پہ تھی سات سال پہلے تو میں نے ایک سوال کا جواب پا لیا تھا وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی مجھے میرے منہ بولے دادا کی خدمت کے باوجود ان کی جائیداد سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی تھی جس کی مجھے امید تھی وہ میرا سنہرا مستقبل تھا مجھے اپنے اصلی ماں باپ کے ملنے کی بھی امید تھی جو میرا ماضی تھا مگر جب میری شادی ہوئی ایڈم تو میں نے ایئرپورٹ پہ آ کے ملیشیا میں قدم رکھتے ہوئے ایک بات طے کر لی تھی کہ میں ماضی اور مستقبل کے غم اور خوف بھلا کے صرف اس شخص کو اہم جانوں گی جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میرا شوہر سمیع مگر بعد میں سمیع نے جو آپ کے ساتھ کیا اس کے بعد آپ نے صرف مستقبل کا سوچنا شروع کیا لمبی پلاننگ دولت کمانا ہر شے مستقبل کے لیے تھی حال پہ غور نہیں کیا ہے نا تالیہ نے ایسے بات میں سر ہلایا پھر چونک کے اسے دیکھا مگر ہم کیسے مان فاتح کو ان تین سوالات کے جواب سمجھائیں گے ایڈم وہ بے چین ہوئی یہ ان کی اپنی جد و جہد ہے چیتالیہ ہم چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے لیٹ اٹ ہیپن نیچرلی اس کی بات نے فضا میں اداسیاں کھول دی رمبو تان کی پلیٹ اب دونوں کے درمیان میز پہ دھری تھی اور وہ اس کے دونوں اعتراف میں چپ چاپ بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے رات گہری ہوتی جا رہی تھی کیل کے آسمان پہ قدیم ملاقہ کے برعکس چند ایک تارے ٹمٹماتے دکھائی دیتے تھے ایسی ہی ایک خالی سڑک تھی جو شہر کے حفاظتی زون میں واقع تھی اسٹریٹ پولز اس خوبصورت اور کھلی سڑک کو روشن کیے ہوئے تھے وہاں کتار میں تین لمبی لمبی کارس کھڑی تھی جن کے سیاہ شیشے سڑک کا عکس دکھا رہے تھے ایسے میں ایک کار کا دروازہ کھلا اور باہر کھڑا عثمان کھنکارتا ہوا اندر بیٹھا سلائڈنگ ڈور بند کر دیا گیا اور کار کے اندر کی مدھم بتی روشن ہو گئی اندر سٹنگ روم کی طرح آمنے سامنے نشستیں لگی تھیں عثمان کے مقابل نشستیں صوفیہ رحمان بیٹھی تھی نیلا اسکارف لپیٹے اسکرٹ کے اوپر نیلا کوٹ پہنے جس کے اوپر ننی فلیگ پہن رہی تھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے گہری نظروں سے اسمان کو دیکھ رہی تھی وہ چھوٹی چمکتی آنکھوں اور گوری رنگت والی خوبصورت عورت تھی اور اس کے انداز میں ایک ازلی تمکنت اور ایک بے حصہ سرد پن تھا جو اس کو کسی ملکہ جیسا بنا دیتا تھا صوفیہ کے ساتھ سوٹ میں ملبوس ایک آدمی بیٹھا تھا جو غالباً اس کا چیف آف اسٹاف ملاقات کے لیے شکریہ عزت ماں عثمان نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکایا جو بھی کہنا ہے پانچ منٹ سے زیادہ مت لینا میری رائے وسل کے بارے میں ویسے ہی بہت خراب ہے عثمان نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا پھر گہری سانس لی میں یہاں وان فاتح کے خلاف زہر و گلنے نہیں آیا میں ان کا وفادار ملازم رہا ہوں اور کسی بھی قیمت پہ ان سے غداری نہیں کروں گا واؤ صوفیا نے نزاکت سے کاس کے کنارے پہ انگلی پھیرتے ہوئے اسے دیکھا تو پھر تم نے مجھ سے ملنے پہ اصرار کیوں کیا کیونکہ میں اپنے ملک کو بچانا چاہتا ہوں کس سے اس نے ابرو بھینچے عثمان نے کوٹ کی جیب سے ایک فائل نکالی اور اس کے سامنے کی صوفیہ نے گہری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے فائل گھٹنوں پہ رکھی اور کھولی سامنے تالیا کی تصویر جگمگا رہی تھی یہ تو تمہارے ایکس باس کی نئی چیف آف سٹاف ہے ہے نا عزت ماب وزیر اعظم صاحبہ یہ لڑکی فراڈ ہے اس فائل میں اس کے شوہر کا پتہ بھی لکھا ہے جو اس وقت جیل میں ہے یہ چند سال پہلے جب کی ایل آئی تھی تو ایک غریب لڑکی تھی اب اس نے دولت بنا لی ہے اور یہ وان فاتح کے قریب ہو گئی ہے یو سی میں تو اپنے باس کو اس سے بچانا چاہتا ہوں آپ وزیر اعظم ہیں آپ کو چاہیے کہ اس لڑکی کے ماضی کو کھنگال لیں اور اگر یہ کسی بھی جرم میں ملوث ہے تو اس کو گرفتار کروائیں آپ کو وان فاتح کے خلاف ایک جیت ملے گی اور مجھے میری جاب واپس مل جائے گی اور وقتی طور پہ فاتح صاحب کو دھکا لگے گا مگر وہ ایک بڑے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے صوفیہ رحمان نے فائل بند کر کے بے پرواہی سے اپنے چیف آف اسٹاف کو تھما دی مجھے دلچسپی نہیں ہے تم جا سکتے ہو عثمان کو اشر نے اس جواب کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا وہ سلام کہتا خاموشی سے نیچے اتر آیا دروازہ بند ہوتے ہی صوفیہ نے گردن موڑ کے اپنے چیف آف سٹاف کو دیکھا اور سوچتے ہوئے بولی اتنی تیزی سے ترقی کرنے والی خوبصورت لڑکیاں یا کرمنل ہوتی ہیں یا کال گرلز اگر وان فاتح کی چیف آف سٹاف ان دونوں میں سے ایک نکلے تو یہ بہت بڑا اسکینڈل ہوگا ہے نا اس کا ملازم مسکرایا اور سر کو خم دیا یہ اسکینڈل اس کو تباہ کر دے گا جو شخص اپنے آفس میں ایماندار انسان کو تعینات نہیں کر سکا وہ ملک کیسے چلائے گا گڈ تم یہ فائل کل صبح ایل کے سب سے ایماندار پروسیکیوٹر کو دے دو کل سے ہم جھک کے فائل پہ نام دیکھا تالیہ مراد کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں گے حکومتی ذرائع ایجنسی سب کو استعمال کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یس میم فرقان صوفیہ تھوڑی تلے انگلی رکھے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بولی اس لڑکی پہ نظر بھی رکھو مجھے یہ بھی معلوم کر کے بتاؤ کہ اس کے اور وان فاتح کے درمیان کچھ اور تو نہیں چل رہا شور میم وہ تعمیل کے لیے تیار تھا صوفیہ مسکراتی ہوئی بال موجود خالی سڑک کو دیکھنے لگی ایڈم رمبوتان کی پوری پیٹ ختم کر کے چلا گیا تو وہ غمگین سی وہیں صوفے پہ لیٹ گئی سارے دن کی تھکاوٹ کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی پھر قدموں کی بھاری چاپ سنائی تھی تالیہ تم یقین نہیں کرو گی مجھے تمہارے فاتح صاحب کا کون سا راز معلوم ہوا ہے داتے نے اندر آتے ہی خوف اور جوش سے بھرے انداز میں پکارا آریانہ والا راز بس سادگی سے پکارا داتے نے ایسے بات میں سر ہلاتی تیز تیز چلتی اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی یار تالیہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات دنیا سے چھپائے گا مگر مجھ سے نہیں چھپائی تھی مجھے سب بتا دیا تھا وہ لیٹے لیٹے اداسی سے بولی خیر اگر تم نے معلوم کر لیا ہے تو صوفیہ رحمان بھی کر سکتی ہے ہمیں کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہوگی محض نظریں اٹھا کے داتن کو دیکھتے ہوئے وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی ویسے تم نے کیسے معلوم کیا وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسے دفن کیا تھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اس کے سرہانے کھڑی داتن بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی دفن کس کو پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی آریانہ مر چکی ہے وہ تو صرف کھوئی تھی تالیا کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھی سنہری بال کندھوں پہ بکھر گئے تم یہی معلوم کر کے آئی تھی نا داتن تم یہی بتانے لگی تھی نا مجھے اس سے احساس ہو رہا تھا کچھ غلط ہے نہیں تو مجھے تو تم سے پتہ چل رہا ہے وہ مر چکی ہے یا اللہ اسے وان فاتح نے خود دفن کیا ہے داتن نے کانوں کو چھوا تالیا ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو پھر تم مجھے کیا بتانے آئی تھی آریانہ کا تو ایک یہی راز ہے مجھے فاتح نے خود بتایا تھا داتے نے افسوس سے اسے دیکھا اور میز کے کنارے بیٹھی پھر پرس نیچے رکھا اور تالیہ کے ہاتھ تھام لیے اس کے سیاہ ہاتھوں میں تالیہ کے سفید ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے تالیہ میری بچی کیا تم واقعی وان فاتح کو جانتی ہو ہاں میں ان کو اچھے سے جانتی ہوں سنہرے بالوں کے حالے میں اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا سانس روکے وہ داتن کو دیکھ رہی اور وہ آریانہ کے متعلق سب سے اہم بات مجھے بتا چکے ہیں پیچھے کچھ باقی نہیں رہتا داتے نے اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے اس کے ہاتھ دبائے تمہارے نزدیک پان فاتح کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگے یہ کہ ان کو اپنی بیٹی آریانہ سے زندگی میں سب سے زیادہ محبت تھی اور اگر میں کہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو تالیہ نے تڑپ کے اپنے ہاتھ کھینچے غلط بالکل غلط ان کو آریانہ سے ہی سب سے زیادہ محبت تھی ہاں تالیہ یہ سچ ہے اس کو آریانہ سے ہی سب سے زیادہ محبت تھی اپنی بیٹی آریانہ سے نہیں تالیہ مراد اپنی جگہ منجمد ہو گئی برف کے مجسمے کی طرح ساکت اور جامد آریانہ فاتح کی بیٹی نہیں تھی کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نہیں تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا نے تمہیں نہیں بتایا